اس نے دیکھا بھوری لکڑی سے بنا دو منزلہ گھر ہے تازہ روغن لکڑی مخروطی چھتیں اور اوپر بالکونیاں ہیں اندر ایک کھلا سا سہن ہے ایک طرف کنواں ہے بلائی منزل کے کمروں کی پچھلی کھڑکیاں سہن میں کھلتی دکھائی دے رہی ہیں کونے والے کمرے کی کھڑکی میں کوئی کھڑا سا ہے کوئی ہیولا سا جیسے کوئی دراز قد توانا مرد ہو اور وہ نیچے دیکھ رہا ہے جہاں صحن کے کونے میں ایک نسوانی وجود کھڑا ہے اس نے مخملی چوغا پہن رکھا ہے جو شہزادیاں سفر میں پہنا کرتی تھی اس کی کھڑکی کی طرف پشت ہے بالوں پہ ریشمی اوہنی لے رکھی ہے اور سر پہ جمے تاج کی پشت دکھائی دے رہی ہے چوہے کے آستینوں سے نکلتی سفید باہوں میں سونے اور ہیرے کے کنگن ہیں خوبصورت ہاتھوں میں زمرد اور یاقوت جڑی انگلیاں ہیں اور وہ ہاتھ مہارت سے مٹی اور گارے سے چبوترے پہ کچھ بنا رہے ہیں انداز سے لگتا ہے کوئی مجسمہ ہے اور وہ لڑکی وہ شہزادی وہ مجسمہ بناتے ہوئے بار بار رکتی ہے گردن ذرا سی موڑتی ہے شکل ابھی بھی دکھائی نہیں دیتی بس ماتھے کے اوپر تاج کا کونا کنپٹی سے جھلکتا ہے بار بار گردن موڑنے کی خواہش کے باوجود وہ واپس چہرہ پھیر جاتی ہے جیسے واقف ہے اس بات سے کہ اوپر کھڑکی میں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے پھر دفتن وہ سر جھکا کے ہلکا سا ہنستی ہے اور گردن موڑنے لگتی ہے اور کسی دھوئے کی طرح خواب فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے توانگ کو میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں یہ فکرہ لبوں سے نکالنے سے چند منٹ قبل تالیہ نے یہ خواب دیکھا تھا جس وقت وہ دالان میں داخل ہوئی تھی اور گردن اوپر اٹھائے بلائی منزل کو دیکھ رہی تھی اور اندر فاتح اور اسرا تلخی سے اس اس کے بارے میں بات کر رہے تھے وقت کی نظروں کے سامنے وہ منظر کسی خواب کی طرح چلنے لگا تھا قدیم زمانوں کی زردی لیے یہ گھر مختلف نظر آتا تھا تب اور وہ مجسمہ بناتی شہزادی جو اوپر کھڑے شخص کی نگاہوں سے واقف تھی وہ اس کے انداز کی شوخی اور ہلکی سی ہنسی سفید جلد اور زیورات بتاتے تھے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی جتنا تاریخ کی کتابوں میں لکھا تھا جس وہ خواب سے چونکی تو خود کو سنباؤ کے گھر میں کھڑے پایا فاتح اور بچے باہر آ گئے تھے اور اب فاتح مجسمے کے بارے میں بتا رہا تھا پھر گفتگو کا رخ شہزادی تاشا کی طرف مڑ گیا اور اسرا بتانے لگی کہ کس طرح وہ یہاں مجسمے بناتی تھی مگر اسرا نہیں جانتی تھی کہ تالیہ کو بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی خواب یا ویژن نظر آ جاتے ہیں اس قدیم مکان میں چھ سو برس قبل شہزادی کس سے ملنے آتی تھی وہ دیکھ چکی تھی اسی لیے جب اس نے مداخلت کر کے بتایا کہ شہزادی باؤ کے لیے نہیں ادھر آتی تھی تو یہ اندازہ نہیں تھا یہ وجدان تھا فاتح جولیانہ کے ساتھ مصروف ہو گیا اور اسلح تصاویر بنانے لگی تو وہ کنویں تک آئی اندر نیچے اترنے کے لیے نشان بنے تھے پانی اب بھی کنویں میں موجود تھا وہ مسکرائی اور پلٹی میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں اعلانیہ بلند سا بولی تو سہن میں موجود ہر شخص چونکا فاتح جو جھک کے بیٹی سے بات کر رہا تھا چند لمحے ساکت سا جھکا رہا پھر سیدھا ہوا اور اسے دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا ایکسکیوز می میں یہ گھر اعتراف میں اشارہ کیا خریدنا چاہتی ہوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائی اور تمہیں کس نے کہا ہے تاشا کہ میں یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں آپ نے کل صبح ہی اس گھر کو مارکیٹ پہ ڈال دیا تھا ملاقہ کے تمام پراپرٹی ڈیلرز واقف ہیں تو میں کیوں نہیں ہوں گی مگر میں تمہیں یہ گھر نہیں بیچ سکتا وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ قیاری کے ساتھ کھڑا تھا دونوں کے درمیان سرخ اینٹوں کا پکا سہن حائل تھا کیوں کیونکہ تم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی وہ ہلکا سا مسکرایا استحزائیہ مسکراہٹ آپ کو کیوں لگا کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا نہیں خیال تمہارا بینک بیلنس اتنا ہے جتنا تم بتاتی ہو اسرا جو موبائل اونچا کیے بلائی کمرے کی تصاویر اتار رہی تھی اس بات پہ گردن موڑ کی تعدی ہوئی نظروں سے آتے کو دیکھا جو تالیہ کی طرف متوجہ تھا واقعی وہ سر کو خمدے سادگی سے مسکرائی میرا بینک بیلنس واقعی اتنا نہیں جتنا بتاتی ہوں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے توانکو یعنی اثاثے چھپاتی ہو تم پھر تو پورا ٹیکس بھی نہیں دیتی ہوگی یہ دونوں جرائم ہیں میری حکومت میں تم جیل جانے والے پہلے لوگوں میں سے ہوگی افسوس سے بولا اور پلٹ گیا تالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی اب وہ اندر جا رہا تھا وہ مذاق کر رہا تھا اسرا نے تصاویر اتارتے ہوئے وضاحت دی تو وہ چونکی پھر جبرن مسکرائی وان فاتح کے ساتھ گزارا کرنا بھی ایک آرٹ ہے نہیں اسرا ہنستی اور سر جھٹکا وہ بہت اچھا شوہر باپ اور سیاستدان ہے خدا کرے وہ اتنا ہی اچھا میزبان بھی بن جائے بولی نہیں صرف دل میں سوچا تبھی فون بجنے لگا تالیہ نے نکال کے دیکھا تو ایڈم کا نام جل بجھ رہا تھا کانگ ہو کا فون ہے نیلامی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے میں ذرا ان کو سن لوں بس قرآ کے اس پینٹر کا نام لیا جس کے بارے میں اس طرح کو بتایا تھا کہ نیلامی پہ مدو کر رکھا ہے اور فون کان سے لگائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی ہاں بولو گھر سے باہر نکلی تو سڑک پہ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں ارد گرد شاپس اور ریسٹورانٹ بنے تھے ٹھنڈی سی چھایا میں گھری صاف ستھری سڑک جس پہ قدیم گھروں کو سرخ سفید پینٹ کر کے ڈالز ہاؤس کی طرح نیا بنا دیا گیا تھا دکانوں کے آگے چھتریاں لگی تھی جہاں لوگ کرسی میزوں پہ بیٹھے چائے کہوے پی رہے تھے ایسے میں وہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے فون پہ ایڈم کو سنے گئی جو کہہ رہا تھا کیا ہم مل سکتے ہیں ہاں مگر شام کو میں بھی گھر پہ نہیں ہوں میں جانتا ہوں آپ ملاقہ میں ہیں میں بھی وہیں آ رہا ہوں تالیہ چونکی میری جاسوسی کرنے لگے ہو کیا نہیں ہاں شاید اچھا ہم کہاں مل سکتے ہیں تم کیوں ملنا چاہتے ہو ایڈم کیا آپ کو وہ سکہ نہیں چاہیے تالیہ اس سوال پہ خاموش ہو گئی گاڑیاں ساتھ سے گزر رہی تھی اور وہ فٹ پاتھ کنارے آگے چلتی جا رہی تھی سکہ ساتھ لا رہے ہو جی کیونکہ خزانہ ملاقہ میں ہی ہے نا تالیہ مراد رک گئی بالکل ساکت شل خاموش کیوں ہو گئی آپ چیتالیہ چابی کا دوسرا حصہ آپ کے پاس ہے لیکن سکہ میرے پاس ہے اور خزانہ ملاقہ میں اتنا مشکل نہیں تھا گیس کرنا مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو یہ سکہ سرکار کی امانت ہے اس نے کہنے کی کوشش کی ہم کہاں مل سکتے ہیں چیتالیہ وہ بے چینی سے بولا وہ چند لمحے سوچتی رہی بولی نہیں اگر آپ کو سکہ چاہیے تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا سچ آپ کو آزاد کر دے گا چتالیا وانگلی کے کنویں پہ مجھ سے ملو کون سا کنواں جو وانگلی کے گھر میں ہے سنباؤ کا گھر نہیں اسٹوپڈ وہ تو فاتح صاحب کا گھر ہے میں باقی چینا پہاڑی کی بات کر رہی ہوں جہاں وانگلی نے کنواں بنوایا تھا جس کا پانی چھ سو سال سے خشک نہیں ہوا پانچ سو ستاون سال چیتالیہ اور اس کو وانگلی کا کنواں نہیں کہتے یہ نام نے نے غلط علام کر رکھا ہے وہ کنواں وانگلی شہزادی یان سوفو کے لیے بنوایا تھا اس کو یان سوفو کا کنواں کہتے ہیں تمہیں اتنا کیسے معلوم کیا آپ کتابیں نہیں پڑھتی چیتالیہ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا اب اس کا کیا کروں کال ختم کر کے وہ وہیں فٹ پاتھ کھڑے کنارے سوچتی رہی پھر مڑی تو سامنے ایک دکان کے آگے تنی چھتری تلے کرسیاں میزیں بچھی تھی وہاں آمنے سامنے دو بوڑھے بیٹھے شطرنج کی بسات درمیان میں رکھے غور و فکر کر رہے تھے وہ آگے آئی اور ان کے عین سر کے اوپر جھکی سوچتی نظروں سے بسات دیکھی اگر سیاہ والی فوج اپنے اس پیادے کو ایک قدم چلائے دو انگلیوں سے پیادہ اٹھایا تو دونوں نے چونکے گردنیں اٹھائیں سفید ہیٹ والی لڑکی بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سفید فوج اپنے فیلے کے ذریعے اس سیاہ گھوڑے کو مار دے تو سیاہ رخ اس فیلے کو مار دے گا اور سفید پیادہ یوں چل جائے تو سیاہ ملکہ کا رستہ صاف ہو جاتا ہے اور یہ کر دیا سیاہ ملکہ نے سفید بادشاہ کو شہ اس نے جھکے جھکے دو تین گوٹ چلائے اور سیدھی ہو کے مسکرائی پھر سیاہ فوج کے بوڑھے مالک کو دیکھا جو ہکا بکا بیٹھا تھا ہر وقت دفاعی انداز میں کھیلنا اچھا نہیں ہوتا جب آپ کو لوگ کونے سے لگا دیں تو جارحانہ حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے پیادے کو ملکہ بننا پڑتا ہے یو آر ویلکم انکر ہیڈ کو ترچا کرتے ہوئے سر جھکا کے تعظیمن بولی اور مڑ گئی سفید فوج کا مالک بوڑھا پریشان سا بسات کو دیکھ رہا تھا مگر میرا دوسرا سفید گھوڑا تو رستے میں حائل تھا وہ کہاں گیا اور فٹ پاتھ پہ آگے بڑھتی تالیہ نے مٹھی میں دبایا سفید گھوڑا مسکرا کے فضا میں اچھال دیا ایمانداری سے بھی کوئی جیت سکتا ہے بھلا وہ بھی اس دنیا میں اب وہ صرف لکڑی کے روغن زدہ گھر کی طرف جا رہی تھی اسے اسرا سے اجازت لے کر ہوٹل جانا تھا اور شام کو خزانے کے بارے میں اگلا لائے عمل تیار کرنا تھا یہ تو طے تھا کہ وہ خزانہ لیے بغیر ملاقہ سے واپس نہیں جائے گی سن باؤ کے گھر کے دروازے کے سامنے وہ رکی اور گردن اوپر اٹھائی بلائی کمروں کی بالکونیاں سڑک کی طرف کھلتی تھی میں ان کمروں کی کھڑکیاں تھیں جہاں سے شہزادی مجسمہ بناتے وقت اوپر موجود شخص کو دیکھا کرتی تھی مگر کیا وہ یہاں بالکونی میں بھی بیٹھتا ہوگا جب دور سے گھوڑے پہ شہزادی تاشا آتی ہوگی اس نے گردن موڑ کے شمال کی سم دیکھا ابھی تو یہاں دکانیں تھیں اور ان کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ محض چند میل کے فاصلے پہ ملاقہ سلطنت کا محل واقع تھا جو ملک آج ملیشیا تھا وہ کسی زمانے میں ایک بڑا سا ملک تھا جو ملاقہ سلطنت کہلاتی تھی ملیشیا کے آس پاس کی ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں سولہویں صدی میں جب ملاقہ پہ پرتگال نے قبضہ کیا تو اس محل کو جلا ڈالا پھر ڈچ آئے اور گزشتہ صدی میں انگریز انیس سو ستاون میں ملیشیا کو آزادی ملی اور اب ملاقہ اس کی صرف ایک ریاست کا نام ہے محل تو صدیوں پہلے جلا دیا گیا تھا مگر چند برس قبل ملیشیا کی حکومت نے پرانی کتابوں اور نقشوں کی مدد سے محل کا خاکہ نکالا اور اسے ہو بہو ویسا ہی تعمیر کروایا اب وہ ایک میوزیم تھا کسی زمانے میں شہزادی تاشا وہی رہتی ہوگی وہ بالکنی کو دیکھے گئی جانے کون ہوگا یہاں جس کے لیے بندہ ہارا کی خوبصورت بیٹی آیا کرتی تھی یقیناً کوئی جری مرد ہوگا وہ جتنی حسین طرح دار اور لائق تھی کسی عام مرد کے لیے نہیں آئے گی پتہ نہیں کیا کہانی ہوگی اس کی وہ سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اس سے معلوم تھا کہ وہ کبھی اس کی داستان نہیں جان پائے گی ظاہر ہے وہ غلط تھی تالیہ الوداعی کلمات کہہ کے چلی گئی تو اسرا اوپر آئی بیرونی زینے عبور کر کے بالکنی پار کی اور پہلے کمرے میں داخل ہوئی توقع کے عین مطابق وہ موجود تھا کمرہ سادہ سا تھا ایک طرف پلنگ بچھا تھا دوسری جانب الماری تھی فاتح اس وقت دیوار کے ساتھ کھڑا تھا جہاں کھڑکی تھی اسرا کی جانب پشت کیے وہ نیچے صحن میں مجسمے کو دیکھ رہا تھا بچے کھانا کھانے باہر جانا چاہتے ہیں چلو گے اس نے نرمی سے پکارا ہم وہ بے توجہی سے نیچے دیکھتا رہا اس گھر کو بیچنا مشکل لگ رہا ہے کیا فاتح وہ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی نیچے سہن اور کنواں صاف دکھائی دیتا تھا نہیں تو میں یہاں کم رہا ہوں کبھی چھٹیوں میں آتے تو میں یہ کمرہ لے لیتا تھا چار پانچ ماہ میں ایک آدھ دن کے لیے مت ظاہر کرو کہ تمہیں اس کو بیچنے سے فرق نہیں پڑتا واقعی نہیں پڑتا بیچ ہی رہا ہوں ڈھا نہیں رہا باہر دیکھتے ہوئے اس نے شانے نئے مالک ڈھا دیں گے کوئی کوئی کافی شاپ ٹی ہاؤس بنا دیں گے اس کو فاتح نے جواب نہیں دیا وہ نیچے دیکھتا رہا سینے پہ بازو لپیٹے اس کی سیاہ آنکھیں مجسمے پہ جمی تھی جینس کے اوپر سفید شرٹ پہنے بال ماتھے پہ بکھیرے وہ عام دنوں سے مختلف لگ رہا تھا فاتح ریسٹورانٹ اس نے یاد دلایا تو وہ گہری سانس لے کر اس کی جانب گھوما میں کچھ آرڈر کر لوں گا تم جاؤ موسم خراب لگ رہا ہے تمہیں پھر واپس واپس بھی جانا ہوگا اسرا چند لمحے تفکر سے اسے دیکھی گئی ہاں ہم لنچ کر کے چلے جائیں گے موسم اچھا نہیں ہے لیکن تم تم کب آؤ گے میں رات تک آؤں گا اکیلے کیا کرو گے ادھر وہ قدر تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی فاتح نے مسکراتے ہوئے اعتراف میں دیکھا اکیلا کہاں ہوں ان قریب اشر مشہور کرنے والا ہے کہ اس گھر میں بھوت پریت بھی رہتے ہیں اسرا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تمہیں کیسے معلوم اور کس طرح کسی پراپرٹی کی قیمت گرائی جاتی ہے تمہیں لگتا ہے میں اس کے طریقوں سے واقف نہیں ہوں ابروچ کا کے مسکرایا سینے پہ بازو لپیٹے وہ بے فکر لگ رہا تھا اسرا کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑی کیوں ایش کے بارے میں ایسے اندازے لگاتے ہو فاتح پہلے تو تم ایسے نہیں تھے مگر وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے نے ذرا سے اچکائے گویا اسے پرواہ نہیں تھے اسرا نے ضبط سے گہری سانس لی خیر جو بھی کرو تمہاری سیاست تم دونوں جانو ہم لنچ کرتے ہی واپس نکل جائیں گے تم کچھ آڈر کر لینا شیور وہ بے پرواہ تھا یا شاید کانا اسرا نے ایک الوداعی نظر اس پہ ڈالی اور باہر نکل گئی کچھ دیر بعد جب وہ اور بچے کار میں بیٹھ رہے تھے وان فاتح اوپر بالکونی میں کھڑا تھا اینک لگائے وہ جھک کے موبائل پہ ٹائپ کر رہا تھا ابھی گلی میں لوگوں کی نظر اس پہ نہیں پڑی تھی ورنہ وہ تانتا بنتا کہ خدا کی پنا فاتح کار کا دروازہ کھولتے ہوئے اسرا نے اسے پکارا تو فاتح نے سر اٹھایا پھر ان کو دیکھ کے مسکرایا اور اینک اتاری خدا حافظ دایاں ہاتھ اٹھا کے الوداع کہا سکندر نے خدا حافظ ڈیڈ پکارا اور جولیانا نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا وہ تینوں اندر بیٹھ گئے اور وہ مسکرا کے ان کو دیکھتا رہا سکندر کی نظریں اسی پہ جمی تھیں بار بار وہ فکر مندی سے باپ کو دیکھتا جو ریلنگ پہ دونوں ہتیلیاں رکھے جھک کے ان کو دیکھ رہا تھا ماما ہمیں ڈیڈ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے کار آگے بڑھ گئی تو وہ بے چینی سے پیچھے مڑ کے ماں سے بولا بیٹا تمہارے ڈیڈ اڑتالیس سال کے ہیں بے فکر رہو وہ رستہ نہیں بھولیں گے اور بالکل بھی نہیں کھوئیں گے ان کو بھی کوئی اسپیس چاہیے وہ جو سیل فون پہ لگی تھی قدرے تو سکندر گردن موڑ کے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا اس کا دل خراب ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں کیا بڑے لوگ رستہ نہیں بھولتے ملاقہ کا دارالحکومت ملاقہ شہر تھا جو سمندر کے واقع تھا جس ہوٹل میں تالیا نے کمرہ لیا تھا اس کی کھڑکیاں ساحل کی طرف کھلتی تھیں فرینچ ونڈو پہ پڑے سفید پردے ہوا سے پھڑ پھڑ آ رہے تھے اور نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دے رہا تھا بیڈ پہ اس کا سامان بکھرا پڑا تھا اور وہ سامنے کھڑی تھی ہاتھ میں ایک بیک پیک تھا جسے اسکول کالج جانے والے کندھوں پہ پہنتے ہیں وہ کچھ چیزیں نکال نکال کے اس بیک پیک میں رکھ رہی تھی رسی ٹیپ چند اوزار پیسے کریڈٹ کارڈز گلوز چھوٹے سے بیک پیک کو بھرنے کے بعد وہ روم فریج تک آئی اور اندر سے پانی کی ایک بوتل نکالی ایک کوکا کولا کا کین اور چند چاکلیٹ بار اتنی کیلریز چاکلیٹ واپس رکھ دی پانی اور کولا کو بیگ میں ڈال دیا ایک تیز دھار خنجر رکھا ٹیزر کرنٹ لگا کے بے ہوش کرنے کا آلہ کالی مرچوں کا اسپرے اور اسے تمام لوازمات جو وہ کسی بھی واردات کے وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی اس میں ڈالے اور بن بند پھر اسے کندھوں پہ پہنا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائی تبھی موبائل بجا ایڈم کنویں پہ پہنچ چکا تھا وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کے باہر نکل آئے ذہن تیزی سے مختلف ممکنات کو سوچ رہا تھا ملاقہ کے ساحل کا یہ حصہ الگ تھلگ سا تھا یہاں اونچی چٹانیں تھیں اور نیچے سمندر بہتا نظر آ رہا تھا لہریں امڑ امڑ آتی اور چٹانوں سے سر پٹخ کے واپس لوٹ جاتے یہاں اکا دکا لوگ نظر آتے تھے دور تک ریت سنسان پڑی تھی ایسے میں ایک چٹان کے اوپر وان فاتح کھڑا تھا اس کی سفید شرٹ ہوا کے باعث پھڑ پھڑ آ رہی تھی وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے سمندر کو دیکھتے ہوئے سوگوار سا مسکرا رہا تھا لہروں کی جھاگ میں شکلیں بن بن کے ابھرتی اور ابھر ابھر کے مٹتی تھی بہت سی یادیں گویا امٹتی چلی آ رہی چھ چھ سال سال گزر گئے اور اور ایک دن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آریانہ کے ساتھ اس روز کیا ہوا تھا سوائے وان فاتح کے اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا آخری دن ان دونوں نے ملاقہ میں ساتھ گزارا تھا ملاقہ آ کے سب سے پہلے وہی یاد آتی تھی ملاقہ سے جاتے وقت سب سے آخر میں بھی وہی یاد آتی تھی وہ ایک نم صبح تھی سن باؤ کے گھر میں چھایا سی تھی آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا ایسے میں سہن میں وہ بیٹھے تھے منی آریانہ اس کے جسم کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے وہ اس کے پاؤں دیکھ رہی تھی لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے وہ چینی نقوش والی گوری سی لڑکی تھی جس کی آنکھیں موٹی موٹی تھی وہ اس کی پشت پہ آ کھڑا تھا آریانہ نے گردن موڑی تو دیکھا فاتح مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا ٹی شرٹ اور جینس پہنے وہ چھٹی والے لاپرواہ لاپرواہے میں لگتا تھا کیا تمہیں بھی سن باؤ پسند ہے وہ پنجوں کے بل اینٹوں والے فرش پہ بیٹھا آریانہ نے واپس چہرہ مجسمے کی طرف موڑ لیا ڈیڈ کیا یہ آدمی اصل میں تھا کوئی ہاں بیٹا اس کا نام وانگلی تھا اس کا مجسمہ کیوں بنایا شہزادی تاشا نے کیونکہ وہ شہزادی تھی اور شہزادیاں اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں اوپر بادل زور سے گرجے اور یکا یک موٹی موٹی بوندے سہن میں برسنے لگی کاش میں بھی شہزادی ہوتی وہ ہنس دیا تمہیں کیوں لگا کہ تم شہزادی نہیں ہو سرخ اینٹوں والا سہن بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ دونوں پنجوں کے بل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے کیونکہ آپ بادشاہ نہیں ہیں وہ ہتیلیوں پہ چہرہ گرائے اداس نظر آتی تھی تاشا کا باپ بھی بادشاہ نہیں تھا بندہ ہارا تھا وہ کیا ہوتا ہے پردھان منتری وزیر اعظم وہ کے اس سے دیکھنے لگی اگر آپ پردھان منتری بن جائیں تو میں خود بخود شہزادی بن جاؤں گی ہاں وہ کھڑا ہوا اور جھک کے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا آریانہ کسی اور سوچ میں لگتی تھی مگر یہ تو چیٹنگ ہوئی شہزادی تو بائی برتھ شہزادی ہوتی ہے ایسے ہی کوئی تھوڑی شہزادی بن جاتا ہے وہ بھیگی ہوئی بچی اس کی گردن کے گرد بازو ہمائل کیے سر اس کے کندھے پہ رکھے بولی وہ اسے اٹھائے اندر برآمدے میں لا رہا تھا یہ چیٹنگ نہیں ہے برآمدے میں آ کے وہ فرش پہ کھڑے ہوتے ہی حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی چیٹنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے دھاندلی وہ سنجیدگی سے بولا اور وہ دونوں ہنستی ہے تبھی اس کا فون بجنے لگا اس نے نمبر دیکھا اندر جاؤ ماما کے پاس اور اب بارش میں نہیں بھیگنا وہ تابے داری سے اندر جانے لگی پھر رکی کل ہم کیبل کار پہ چلیں گے نا بابا chair lift cable car Fateh نے صرف سر ہلا دیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے برامدے کے دوسرے سرے تک چلتا آیا چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی تھی کہاں ہو فاتح مردانہ آواز دستانہ انداز میں سنائی دی میں چھٹی پہ ملاقہ آیا ہوا ہوں کیوں وہ اب برامدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑا ہوا اوپر مخروطی چھت کے کناروں سے پانی ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہا تھا سامنے بھیگتا دکھائی دے رہا تھا فاتح وہ کوئی سیاسی دوست تھا سے بولا صوفیہ صاحبہ ایک پیغام دینا چاہتی تھی پردھان منتری کی بیٹی صوفیہ رحمان صاحبہ وہ استحزائیہ مسکرایا یہ ان دنوں کی بات ہے جب صوفیہ رحمان کے پاپا ملک کے وزیر اعظم تھے ہاں ان کا کہنا ہے اگر تم اور تمہارے ساتھ قریباً بیس ممبر پارلیمنٹ میرا جواب نامے ہے تم نے ابھی ان کی پیشکش سنی ہی نہیں اچھا ہے نہیں سنی کیونکہ سن لوں گا تو میں اس پہ گواہ بن جاؤں گا اور اگلا جلسہ جہاں بھی کرنے جاؤں گا وہاں لوگوں کے سامنے دہرا دوں گا کہ صوفیہ رحمان کیسے لوگوں کو اپنے الائنس میں شامل ہونے کے لیے دھمکاتی ہے وہ ملک کی اگلی وزیر اعظم ہے ان کی بات تو سن لو ایک دم بارش کی بوچھاڑ اتنی تیز ہو گئی کہ مجسمے پہ گرتے قطروں کی تڑتڑاہٹ سے سارا آنگن گونج اٹھا میں ضرور سنتا اگر مجھے صوفیہ کے ساتھ بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی یہی کہنا چاہتی ہوگی نا کہ میں بیس پچیس لوگوں کے ساتھ بارے سے نیشنل چھوڑ کے اس کی پارٹی میں آ جاؤں اور وہ مجھے وزیر بنا دے گی ابھی الیکشن میں دو سال پڑے ہیں وہ ابھی سے اپنی حکومت کے لیے جوڑ توڑ شروع کر رہی ہے وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل کان سے لگائے بے نیازی سے کہہ رہا تھا صوفیہ رحمان ایک خطرناک عورت ہے صوفیہ رحمان ایک بزدل عورت ہے اور اسے شاید بھول گیا ہے مگر ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے ہیں اس کو کہنا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کیسی تھی اور یہ بھی کہ میں کیسا تھا اسے مجھے ایسی آفرز دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے بی این کا ایک رکن بھی اس کی طرف نہیں جائے گا تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس آفر کو قبول کر لیتا تمہارے خیال میں ایسی آفرز مجھے پہلے کبھی نہیں دی گئیں اگر مجھے دوسروں کے ساتھ سمجھوتے کر کر کے وزیر اعظم بننا ہوتا تو کب کا بن چکا ہوتا میرا خواب ہے کہ میں اپنے ملک کا وزیر اعظم بنوں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ ایک عظیم خواب ہے اپنے ملک کی اعلیٰ ترین سطح پہ نمائندگی لیکن مجھے اسٹرگل کر کے وزیر اعظم بننا ہے اور ہاں صوفیہ سے کہنا اس نے جو کرنا ہے کر لے اس کے باپا اور اس کے لوگوں کو خریدنے کی عادت ہو گئی ہے عادت بدلنے میں وقت لگے گا اس نے موبائل رکھا اور پھر گردن نکال کے آسمان کو دیکھا سیاہ آسمان برف سے جا رہا تھا سیاہ آسمان برف سے جا رہا تھا جیسے رونے لگ گیا ہو زارو قطار آج پان فاتح چٹان کے اوپر کھڑا تھا ہاتھ جیبوں میں تھے اور سوگوار مسکراہٹ سے سمندر کو دیکھ رہا تھا لہروں میں بنتی جھاگ میں دکھائی دیتا منظر بدل رہا تھا وہ سرسبز اونچی پہاڑیاں تھیں جہاں اونچے کھمبوں کی مدد سے تاروں پہ لٹکتی کیبل کار چیئر لفٹ نیچے آتی دکھائی دے رہی تھی پہاڑی پہ ٹریک بھی بنا تھا جہاں ہائکنگ کے شوقین لوگ چڑھتے اترتے دکھائی دیتے تھے مگر ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی زیادہ لوگ اوپر کیبل کار پہ بیٹھ کے سفر کرنا پسند کرتے تھے اسرا اشر اور سکندر کے ساتھ اوپر کیبل کار پہ چلی گئی تھی جبکہ آریانہ کے شوق فاتح جیسے تھے اسے قدرت کے قریب جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل چلنے میں مزہ آتا تھا ٹریک پہ جانے سے پہلے آریانہ پاپ کارن کا اسٹال دیکھ کے مچل گئی مجھے ایک کھانے ہیں ابھی واپسی پہ کھانا تو کھاؤ گی نا پھر یہ کیوں وہ ہلکا سا خفا ہوا جواب میں اس نے پورا چہرہ اٹھایا اور بڑی بڑی آنکھیں جھپک کے اسے دیکھا بولی کچھ نہیں اچھا کھا لو فاتح نے گہری سانس دی اور جیب سے بٹوا نکالا پھر آریانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے پاپ کارن اسٹال تک لے آیا اسے میٹھے پاپ کارن پسند تھے کیریمل والے پورا پیکٹ بھر کے لیا اور اپنی لمبی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا میں ان کو واپسی پہ کھاؤں گی مگر یہ تب تک ٹھنڈے ہو جائیں گے بیبی پاپ کارن گرم کھائے جاتے ہیں اس سے میری جیکٹ گرم ہو جائے گی نا کہنے کے ساتھ اس نے دو تین دفعہ پلکیں چپکائیں فاتح مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا کچھ دیر بعد وہ دونوں سر سب پہاڑی پہ اوپر چڑھ رہے تھے اس نے مٹیریل کی شرٹ پہن رکھی تھی اور آریانہ نے پتلی سی سفید جیکٹ نیچے سفید فراک اور سفید ہی جرابے تھی جاگرس بھی سفید سر پہ ہیئر بینڈ پہنے وہ چھوٹی سی پری لگتی تھی میں نے صبح ماما کو کہا کہ جب آپ پردھان منتری بن جائیں گے تو میں شہزادی بن جاؤں اور ماما نے کیا کہا وہ مسکراہٹ دبائے جاگرس کی مدد سے اوپر چڑھ رہا تھا انہوں نے کہا صرف میں شہزادی کیوں بنوں گی جو لیانا بھی بنے گی وہ ہنس کیا اسرا کو اس سے شکایت ہوتی تھی کہ وہ آریانہ اور جولیانہ میں فرق کرتا ہے ایسی بات نہیں تھی آریانہ بڑی تھی تو زیادہ قریب تھی ہاں ظاہر ہے جولیانہ بھی بنے گی اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا وہ سر سب پہاڑیاں تھی جہاں بادل نیچے تک اترے ہوئے تھے ان کے سروں کے اوپر سے کیبل کار گزر رہی تھی کتنا خوبصورت تھا اس کا ملک وہ فخر سے مسکرایا آپ کو جنگل اور پہاڑ اچھے لگتے ہیں ڈیڈ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی بہت زیادہ میں ہر سال صبح کے جنگلوں میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا اب کچھ عرصے سے نہیں جا سکا مگر دل چاہتا ہے پارلیمان اور کوالالمپور کی مصروف زندگی سے بالکل کٹ کے کچھ دن پہاڑوں میں گزارنے کا آپ کو ایسی جگہوں پہ کیوں مزہ آتا ہے کیونکہ جو ملا طوفانی بارش میں سمندر میں کشتی لے کر نہیں نکلتے وہ کبھی اچھے ملاح نہیں بن سکتے انسان کو ہر روز خود کو کسی چیلنج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ کے نکلے آریانہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی مگر اس نے سر ہلا دیا وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھتے جا رہے تھے کہ عقب سے آواز آئی انچے فاتح مسٹر فاتح فاتح اور آریانہ دونوں ایک ساتھ پلتے نیچے سے جولیانہ کی نینی چلتی آ رہی تھی وہ ایک انڈین عورت تھی جو چند ماہ سے ان کے گھر ملازمت کر رہی تھی بچوں کی دیکھ بھال کرتی کیونکہ ایک ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بیوی بھی تھی غرض اس عورت شریا نے سارا گھر سنبھال رکھا تھا سر وہ پھلتی سانس کے ساتھ قریب آئی اسرا بیگم آریانہ کو بلا رہی ہیں کیوں سکندر ضد کر رہا ہے کہ وہ آریانہ کے بغیر کچھ نہیں کھائے گا سکندر کو بخار بھی ہو رہا ہے چلو ہم واپس چلتے ہیں نہیں سر اسرا بیگم نے کہا ہے کہ میں آپ کو ٹریک سے نہ رکھوں آپ اس کے بعد ہالیڈے پہ آئے ہیں صرف آریانہ کو لے آؤں آپ ٹریک جاری رکھیں وہ ہمدردی سے بولی تو آریانہ فوراً بولی آپ جائیں ڈیر میں سکندر کو سنبھال لوں گی اس نے سمجھداری سے کہا تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا آریانہ کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا دوسرا ہاتھ شریا دیوی نے تھاما تو وہ اس کے ساتھ آگے بڑھی فاتح نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا وہ مڑی اور اس کو دیکھ کے مسکرائی سی یو ڈیڈ اور پل دو دفعہ جھپکائی وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا شیریا اس کے لیے نیچے اترنے لگی اور وہ اوپر پہاڑی پہ چڑھنے لگا چند منٹ تک اوپر چڑھتا گیا اور پھر یکا یک رک گیا عجیب سا احساس ہو رہا تھا سکندر تو ابھی ٹھیک تھا اسے بخار کیوں ہو رہا ہے اور وہ واپس پلٹ آیا ٹریکنگ میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی وہ نیچے اترنے لگا رفتار تیز تھی اسے امید تھی کہ وہ جلد آریانہ اور شریا سے جا ملے گا مگر وہ اسے ٹریک پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ نیچے اترتا آیا بیچ رستے میں رک کے اس نے سیل فون نکالا اور اسرا کو کال ملائی سکندر ٹھیک ہے اسے کیا ہونا ہے وہ مطمئن لگ رہی تھی وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا جیسے کوئی روح کھینچ لیتا ہے تم نے شریا کو ہماری طرف نہیں بھیجا نہیں میں تو خود اس کو غصہ بیٹھی ہوں وہ آدھے گھنٹے سے غائب ہے کیا وہ تمہاری طرف آئی ہے فاتح وہ پوچھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا وہ فون رکھتا ایک دم نیچے بھاگا تھا پہاڑیاں خاموش تھیں سبزہ منہ بند رکھے ہوئے تھا آریانہ آریانہ وہ چلاتے ہوئے نشیب میں اتر رہا تھا اگلا ایک گھنٹہ کسی سلو موشن فلم کی طرح طے ہوا وہ جیسے ہی ٹورسٹ اسپاٹ تک پہنچا اسرا اشر اور بچے ادھر ہی آ گئے پل بھر میں سارے ہائی لینڈ کو خبر ہو گئی کہ وان فاتح کی بیٹی غائب ہو گئی ہے کیمروں کے جلتے بجھتے فلیش موبائل کی روشنیاں پولیس کے سائرن لوگ چلا رہے تھے اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے وہ بھی بھاگ رہا تھا دائیں بائیں حلق کے بل چلاتے ہوئے آریانہ کو آوازیں دے رہا تھا مگر آریانہ نہیں تھی وہ غائب ہو گئی کسی نے کہا ایک بچی کو چند ماسک والے افراد وین میں ڈال کے لے گئے وہ سڑک تک بھاگتا آیا ٹھنڈے موسم میں پسینہ پسینہ ہوئے مگر نہ کوئی وین تھی نہ اس کا نام و نشان پولیس آگے پیچھے بھاگی کسی نے سی سی ٹی وی کا ریکارڈ کھولا مگر کیمرے میں وین نہیں تھی نہ کیبل کار کے کسی کیمرے نے شریا اور آریانہ کو دیکھا تھا پولیس وین کو ڈھونڈتی رہی اور بعد میں علم ہوا کہ وین کی ہوائی اڑانے والا بھی لاپتا ہے وہ صرف پولیس کا وقت ضائع کرنے کی کوشش تھی اور کامیاب رہی تھی کوئی وین نہیں تھی ساری ناکہ بندیاں بے سود تھی چند منٹ میں کیبل کار چیئر اسپاٹ جائے حادثہ بن گیا تھا خوف و ہراس کی فضا قائم تھی رپورٹر دھڑا دھڑ ٹی وی چینلز پہ بیان دے رہے تھے کیمرہ مین تصاویر اتار رہے تھے اشر روتی ہوئی اسرا کو ہوٹل لے گیا مگر وہ وہاں سے نہیں گیا وہ اب ہائی لینڈ کے ریسٹورانٹس کی طرف گیا تھا آگے پیچھے بھاگتے ہوئے اور ایک ایک کمرہ چیک کر رہا تھا آریانہ آریانہ کیا وہ واقعی اس کا نام پکار بھی رہا تھا یا گلا بیٹھ جانے کے باعث صرف لب ہل رہے تھے وہ کچھ نہیں جانتا تھا ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک حقیقت باقی تھی آریانہ نہیں تھی رات سرکتی رہی بارش نہیں ہوئی آسمان بھی شل تھا جیسے پولیس رپورٹ تیار کر چکی تھی ریسکیو ٹیمیں ناکام لوٹ چکی تھی کسی کو آریانہ نہیں ملی کبھی امکان تھا کہ شریا اب تک بچی کو لیے شہر سے دور جا چکی ہوگی وہ اس وقت ایک پولیس آفیسر کے ساتھ وہیں کے مقامی ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا پولیس نے اس سے باخبر کیا تھا کہ اغوا کار فون کریں گے وہ چپ بیٹھا رہا کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان دور تک پھیلی پہاڑیاں دیکھتا رہا اس کا دل کہتا تھا آریانہ یہی ہے وہ انہی پہاڑوں میں ہے وہ قریب ہے بہت قریب آدھی رات بیت گئی جب پولیس نے اسے گھر جا کے آرام کرنے کا کہا تو وہ بنا احتجاج کے اٹھایا مگر وہ گھر نہیں گیا وہ واپس اسی ٹریک کی طرف چلتا گیا سر سبز پہاڑی پہ بنا رستہ جہاں اس نے آریانہ کا ہاتھ آخری دفعہ چھوڑا تھا بچپن میں جب کوئی شیک ہو جاتی تھی تو اس کی ماں کہا کرتی تھی چیزیں ہمیشہ وہیں ڈھونڈنی چاہیے جہاں وہ کھوئی تھی وہ ہمیشہ وہیں سے ملتی ہیں پولیس کے کسی سپاہی سے جو ٹارچ اس نے لی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی اس کی روشنی اندھیر پہاڑی پہ پھینکتا وہ اسی جگہ واپس آیا پھر وہاں سے نیچے اترنے لگا بالکل ایسے جیسے اس نے شریا اور آریانہ کو اترتے دیکھا تھا پولیس نے سارا علاقہ چھان مارا تھا مگر وہ ایک گمشدہ بچی کو ڈھونڈ رہے تھے وہ اپنی سات سالہ بیٹی کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے وہ ٹریک سے ہٹ آیا شریا فاتح کے مرتے ہی بچی کو بہلا پھسلا کے اس طرف لے آئی ہوگی جہاں اس کی مدد کے لیے کوئی موجود ہوگا وہ ان جھاڑیوں کی طرف آ گیا جہاں لوگ نہیں چلا کرتے تھے ٹارچ کی روشنی آس پاس مسلسل پھینک رہا تھا البتہ وہ اسے پکار نہیں رہا تھا اس کے انداز میں ایک احتیاط تھی دور ایک طرف روشنی میں کچھ چمکا وہ تیزی سے قریب آیا کیریمل مل لگا پاپ کارن اس کا دل زور سے دھڑکا وہ دوڑ کے اس کونے تک آیا یہاں مٹی پہ نشانات تھے گھاس مسئلہ ہوا تھا مزاحمت زور زبردستی وہ پہاڑی سے نیچے اترا ٹارچ کی روشنی ڈالتا گیا وہاں کچا رستہ سا بنا تھا جس پہ ذرا ذرا دیر بعد پاپ کارن کا ٹکڑا گرا نظر آتا تھا وہ تیز تیز دوڑنے لگا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اس کی فیری ٹیلز کی رسیا بیٹی جانے اس نے ہنسل اور گرینٹل کی طرح ریڈ کرم خود گرائے تھے یا جیب سے لڑکتے گئے تھے اس کا دل بھرا رہا تھا مگر وہ دوڑتا گیا وہاں گھسیٹنے کے نشان تھے قدموں کے کھرے تھے اور وہ رک نہیں رہے تھے پولیس اور دوسرے لوگوں کو وین کے پیچھے لگا کے وہ دو افراد جو اس کی بیٹی کو اٹھائے ہوئے تھے وہ اس رستے سے نکل گئے تھے چڑیا اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی تھا اس نے چند گھاٹیاں بور کی اور کچھ پرنالے پھلانگے اور دوڑتا ہوا نیچے اترتا آیا پاپ کارن اب ختم ہو چکے تھے اونچی نیچی گھاٹیاں اندھیرے میں ڈوبی تھی آریانہ وہ چیخا ٹارچ چاروں اطراف میں ڈالی وہاں کوئی نہیں تھا وہ جنگل سا علاقہ خاموش پڑا تھا ایک طرف سڑک دکھائی دیتی تھی وہاں ایک کار کھڑی تھی وہ دوڑ کے اس تک آیا رستے میں باڑھ وغیرہ لگی تھی مگر اس نے پھلانگ لیا کار لاک تھی اور خالی تھی اگر یہ اغوا کاروں کی کار تھی تو وہ واپس کیوں نہیں گئے وہ ابھی تک پہاڑوں میں کیوں چھپے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے پہاڑی کی طرف آیا اور اسے پکارتے ہوئے نیچے اترنے لگا آریانہ آریانہ مگر اندھیرے میں ڈوبے پہاڑ خاموش رہے وہ سب جانتے تھے مگر غم بانٹنے کے عادی نہ تھے اس لیے سخت اور اونچے تھے نیچے ایک چھوٹا سا جھرنا بہ رہا تھا وہیں تھک ہار کے اس کے کنارے بیٹھ گیا ارد گرد حشرات العرض رینگ رہے ہیں یا کوئی جنگلی جانور اس کی طرف آ سکتا ہے اسے پرواہ نہ تھی وہ بس وہیں بیٹھا رہا پھر رات کی سیاہی میں سورج کی کرنیں کھلنے لگیں اور پہاڑ روشن ہونے لگے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نڈھال قدموں سے واپس اوپر چڑھنے لگا وہ جو پوری رات کی خواری اور ٹھوکروں کے باوجود نہیں ملی تھی وہ واپسی کے چند قدم اٹھانے پہ ہی مل گئی ایک درخت کی کھو میں وہ لیٹی ہوئی تھی دور سے اسے دیکھ کے فاتح ٹھہر گیا بالکل طاقت جامد اس کا چہرہ دوسری طرف تھا سفید اسکرٹ بلاؤز اور اوپر جیکٹ پہنے وہ لیٹی ہوئی نظر آتی تھی پہلو میں ڈھلکے ہوئے بازو کے ساتھ پاپ کارن بکھرے تھے ساتھ ہی خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ من من کے قدم اٹھاتا قریب آیا اور گھٹنوں کے بل آریانہ کے پاس بیٹھا پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اس کا چہرہ صاف تھا آنکھیں ذرا سی کھلی تھی مگر چہرے پہ ایک خراش بھی نہ تھی سر کا پچھلا حصہ پچکا ہوا تھا گردن سے نیچے جسم بری طرح مست ہو چکا تھا مگر اس کا چہرہ صاف شفاف تھا شہزادیوں جیسا ہاں صرف وان فاتح جانتا تھا کہ اس روز آریانہ مر گئی تھی صبح پھیل رہی تھی اور جب اس نے گردن جھکا کے دیکھا تو دور نیچے کھائی میں اسے دو لاشیں دکھائی دے رہی تھی ایک شریا کی تھی دوسرے اس کے ساتھی کی تھی ان کا منصوبہ بچی کو یرغمال بنانے کا تھا مگر پہاڑی سے اترتے ہوئے یا تو کار پھسلا تھا یا شاید آریانہ مزاحمت کر رہی تھی اور یوں وہ تینوں بلندی سے نیچے گرے تھے آریانہ شاید سو فٹ تک کسی چٹان پہ گری اور وہ دونوں مزید نیچے لڑکتے گئے ان کی ہلاکت موقع پہ ہی ہو گئی تھی اور لاشوں کی حالت بری تھی مگر فاتح نے پھر سے آریانہ کو دیکھا آریانہ کا چہرہ صاف اور نکھرا ہوا تھا لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے شاید وہ اس بات پہ خوش تھی کہ اس نے اخوا کاروں کو دھکا دے دیا ہے مگر دھکا کھاتے ہی وہ آریانہ کو ساتھ لے کے گرا تھا وہ تکلیف سے تڑپ تڑپ کے نہیں مری تھی وہ اتنی تیزی سے نیچے آن گری تھی کہ یقیناً اس کی موت فوراً واقع ہوئی تھی چند سیکنڈز میں مسکراہٹ کو لبوں سے جدا ہونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا اور پاپ کارن سے کیریمل کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی وہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں رویا تھا جیسے اس دھندلی صبح ہریانہ کے سرحانے بیٹھ کے رویا تھا وہ بار بار اس کا سفید چہرہ چومتا پھر سر جھکائے رونے لگ جاتا ہاتھ خون آلود ہو گئے گردن آنسوں سے بھیگتی رہی اور وہ روتا گیا کتنے گھنٹے کتنے پہر وہ وہاں بیٹھا رہا اسے یاد نہیں پھر وہ اٹھا ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور قریب سے مٹی کھودنے لگا اپنے ناخنوں سے مٹی کھود کھود کے گڑھا بنایا پھر اپنی اوپری شرٹ اتاری اس میں احتیاط سے بچی کے اعضا کو لپیٹا سر کے نیچے اس کا جسم ایسا کیما بنا ہوا تھا کہ ہاتھ لگانے پہ ہی اعضا بھر بھری مٹی کی طرح بکھرنے لگتے تھے اس حالت میں کوئی اس کی بچی کو نہیں دیکھے گا یہ تو طے تھا آنسو برابر آنکھوں سے بہہ رہے تھے مگر اب وہ بے آواز تھے اس نے آریانہ کو گچڑی صورت قبر میں ڈالا اور پھر نیچے اتر آیا جھرنے کے پانی سے وضو کیا گرم دل پہ ٹھنڈی پھوارے مزید گھائل کرتی گئی واپس آ کے قبر کھولی اس نے آریانہ کے لیے آخری نماز پڑھی پھر بد وقت ہمت جمع کی اور گڑھے کو مٹی سے بھرنے لگا پتھر اٹھا کے اوپر رکھے بھاری وزنی پتھر قبر بند ہو گئی آریانہ آرام دہ جگہ پہ پہنچ گئی تو وہ اٹھا ایک نظر نیچے دیکھا جہاں دور کئی سو فٹ نیچے دو لاشیں پڑی تھیں اسے ان سے نفرت بھی محسوس نہیں ہوئی وہ جانتا تھا ان کو صوفیہ نے بھیجا تھا ان کو تو صرف آریانہ کو اغوا کرنا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مر جائے اسرا کو اشر گھر لے گیا تھا وہ بھی اپنی کار میں سیدھا کیئر آ گیا کسی سے ملے بغیر کمرے میں گیا خون آلود شرٹ تو آریانہ کے ساتھ دفن ہو گئی تھی مگر نیچے والی شرٹ پہ بھی دھپے تھے اس نے لباس تبدیل کیا اور تازہ دم ہو کے باہر آیا تو اسرا سامنے کھڑی تھی وہ رو رہی تھی اس سے پوچھ رہی تھی کہ آریانہ ملی یا نہیں میں وہاں گیا تھا وہ نہیں ملی اس نے بس اتنا جواب دیا اسرا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے وان فاتح اب بالکل سنجیدہ تھا چپ خاموش یہ بھی ایک آرٹ تھا اس نے سیکھ لیا تھا اگلے چند دن تفتیش ہوتی رہی سارے ملک میں سوک سا تھا صرف آریانہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان دنوں ملیشیا کی حکومت اور باغی کمیونسٹ پارٹی کی عسکری لڑائیاں بھی عروج پہ تھیں بہرحال اس نے پولیس کو اس مشتبہ کار کی اطلاع دے دی تھی اور انہوں نے جلد ہی اس آدمی کو ٹریس کر لیا اس کا تانا بانا صوفیہ رحمان کی ایک فیکٹری کے کسی ملازم سے ملتا تھا نہ بھی ٹریس ہوتا تو سب کو معلوم تھا یہ کسی اور کی نہیں حکمران خاندان کی خبر حرکت ہے وہ جانتا تھا وہ آریانہ کو مارنا نہیں چاہتے تھے اغوا کر کے پریشر ڈالنا مقصد تھا جو ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا مگر بہرحال وہی اس کے ذمہ دار تھے پولیس کو ان دونوں کی لاشیں بھی نہیں ملی شاید ان کو گد کھا گئے تھے مگر ان کی گمشدگی اور ان کا صوفیہ رحمان سے تانا بانا مل جانا یہی ہنگامہ کھڑا کرنے کو بہت تھا جس دن پولیس کی حتمی رپورٹ سامنے آئی اسی دن کمیونسٹ پارٹی کے مسلح ارکان نے فوج کے ساتھ جھڑپیں تیز کر دی اس صبح وہ اسرا کے پاس آیا تو وہ بیٹھ کنارے اکڑوں بیٹھی کھانے کو تک رہی تھی جو انچوا رکھا تھا وہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھیں بے قیف تھی آج آریانہ کو کھوئے چوتھا دن تھا اور وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی فاتح کو داخل ہوتے دیکھ کے اس نے چونک کے نظریں اٹھائیں ان میں آج سی جاگی آریانہ اب وہ آریانہ ملی نہیں پوچھتی تھی صرف ایک نام کافی ہوتا تھا اور سارے سوال اسی میں شامل ہوتے وہ ہر دفعہ نفی میں سر ہلاتا تھا آج نہیں ہلایا اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور ہاتھ تھامے جو ٹھنڈے پڑ رہے تھے اسرا جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے وہ ہے کہیں نہ کہیں ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا استا کی آنکھیں بھیگنے لگی اب ہمیں صبر کرنا ہے اپنے باقی دونوں بچوں کو سنبھالنا ہے ایک گھنٹے بعد رپورٹرز ہمارے گھر کے دروازے پہ موجود ہوں گے ہم دونوں کو ساتھ باہر نکلنا ہے اور بڑے صبر اور حوصلے سے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اپنی بچی کے لیے پر امید ہیں وہ کبھی نہ کبھی ہمیں مل جائے گی مگر اس وقت ہمیں ان فوجیوں کے درد کو سمجھنا ہے جو ان جھڑپوں میں شہید ہو رہے ہیں اسرا ایک لفظ پہ چونک چونک گئی کیا وہ ہمیں مل جائے گی فاتح ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی اور کو مل جائے گی کسی نے اسے سنبھال لیا ہوگا اور وہ وہاں خوش رہے گی وہ کچھ اور کہہ رہا تھا مگر اسرا کو اس بات نے نئی امید دے دی تھی اس نے آہستہ سے آنکھیں صاف کی وہ زندہ ہے مجھے یقین ہے وہ ہمیں مل جائے گی اس نے کہتے ہوئے چھ اپنے قریب کی تو آنکھیں پھر سے ابل پڑیں وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا وہ جانتا تھا وہ اسرا کو وہ سب نہیں بتا سکتا تھا جو اس نے دیکھا تھا وہ سچ میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کر سکتا تھا اور اسرا سچ سننے کی تاب نہیں رکھتی تھی سو اس وقت خوان فاتح کو سچ چھپا دینا ہی بہتر لگا تھا اسے لگا تھا چھپا دینا جھوٹ نہیں ہوتا مگر یہ کچھ تو ہوتا ہے نا جھاگ میں ابھرتے ڈوبتے مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے فاتح چٹان پہ کھڑا لہروں کو پتھروں سے سر پٹکتے دیکھ رہا تھا اس کی مسکراہٹ کی ہنوس قائم ہنوز قائم منظر جو پانی کی سطح پہ چمکنے لگا وہ اس کے بیڈ روم کا تھا وہ سنگھار میں اس کے قریب شیشے کے سامنے کھڑا تھا باہر سے اشر آواز دے رہا تھا آبنگ رپورٹرز پہنچ چکے ہیں وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا بلیک پینٹ شرٹ پہنے ہوئے جس کے کالر کھڑے اور کف کھلے تھے آ رہا ہوں اس نے جواباً کہا تو اشر دروازے سے ہٹ گیا فاتح نے کف کے بٹن بند کرنے شروع کیے پہاڑوں کے دامن میں صرف مائے میں بھیگی لاش نظروں کے سامنے گھومنے لگی اس نے دوسرے کف کا بٹن کاج میں ڈالا وہ دو زانوں بیٹھے چھپ کے اس کا سفید چہرہ چون رہا تھا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے فاتح نے خشک آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے شرٹ کا نچلا بٹن بند کیا وہ ہاتھوں سے ناخونوں سے زمین کھود رہا تھا آنسو برابر مٹی پہ گر رہے تھے دو تین اس نے اوپری بٹن بند کیا اور ٹائی اٹھائی وہ گچڑی کو گھڑے کے اندر لٹا رہا تھا پھر مٹی میں اٹی آستین سے گیلی آنکھیں پونچی ٹائی کی گرہا باندھتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتی اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا وہ سینے پہ بازو باندھے قبر کے سرانے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اس نے کوٹ پہنا شکنے برابر کی اور پرفیوم اٹھایا وہ مٹی کی ڈھیری کے ساتھ اکڑوں بیٹھا تھا ویران خاموش اب آنکھیں خشک تھیں اب صرف دنیا میں خاموشی تھی پرفیوم چھڑکا بارش سے بال درست کیے اور ایک آخری نظر خود پہ ڈالی چہرہ خاموش تھا اور آنکھوں سے جیسے کچھ چلا گیا تھا کچھ ایسا جو اب کبھی لوٹ کے نہیں آنا تھا کچھ دیر بعد وہ گھر کے دروازے سے باہر کھڑا تھا اسرا اس کے ساتھ تھی ٹول سر پہ لیے اس کی آنکھیں خوش مگر ویران تھی مائک اور کیمرے ان کے سامنے تھے اور وان پاتے تیز دھوپ کے باعث آنکھوں کی پتلیاں سرا سکیڑے کہہ رہا تھا دنیا میں ہر مسئلہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہوتا ہے اور اللہ شاہد ہے ہم اس امتحان میں ناکام نہیں ہوئے وہ سر سب پہاڑوں کے دامن میں پتھروں سے ڈھکی قبر کے سرہانے اکڑوں بیٹھا تھا گیلی آنکھیں اور آسمان کو دیکھ رہا تھا ہماری بیٹی پانچ دن پہلے کیبل کار اسپاٹ پہ ہم سے بچھڑ گئی پولیس تاحال اس کو ڈھونڈ نہیں سکی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے صحافیوں نے ایک دم سوالوں کی بوچھاڑ کی مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش کرایا وہ ابھی تک مٹی اور پتھروں کی ڈھیری کے کنارے بیٹھا تھا ارد گرد پہاڑ تنہا اور خاموش کھڑے تھے میں اپنی بیٹی کے اوپر سیاست کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا ہو سکتا ہے وہ ہمیں مل جائے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے لیکن اس وقت ہمارا ملک ایک خام مشکل دور سے گزر رہا ہے اس نے آہستہ سے قبر کے پتھروں کو چھوا ان پہ نرمی سے ہاتھ پھیرا اس وقت سارے عوام کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے یہ لڑائیوں کا وقت نہیں ہے اگر ہم نے ان کمیونسٹ انتہا پسندوں کو شکست دینی ہے تو ہمیں اپنے ذاتی اختلافات بھلا کے ایک پیج پہ اکٹھا ہونا پڑے گا اب وہ بکھرے ہوئے پاپ کارن چن رہا تھا وہ جو آنکھوں سے کھویا تھا وہ وہیں کھویا تھا میں کل پارلیمنٹ جاؤں گا بارش سے نیشنل اور ہمارے چیئرمین کے ساتھ ہم سب کل وزیر اعظم آزر رحمان کے ساتھ بیٹھیں گے اور کمیونسٹ تنظیم کے معاہدے کا ڈرافٹ تیار کریں گے مائک اس کے چہرے کے آگے لہرا رہے تھے کیمروں کے فلیش جل بجھ رہے تھے وہ دائیں سے بائیں رپورٹرز کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جو کھویا وہ وہیں رہ گیا پاپ کارن اس نے جیب میں ڈال دیے اور اب وہ اوپر چڑھ رہا تھا اوپر ایک لمبا سفر پڑا تھا جو اسے طے کرنا تھا میں بھولوں گا نہیں یہ سب وزیر اعظم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وان فاتح کبھی نہیں بھولے گا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا لیکن اس وقت اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو ہمارے فوجی مرتے رہیں گے میں نے اپنا بچہ کھویا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب مزید کوئی اپنا بچہ کھوئے وہ اوپر چڑھتا جا رہا تھا جھاڑیاں پتھر گھاس وہ ہر شے عبور کر رہا تھا آنکھیں خشک میں کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں کرنے جا رہا اس وقت میرا ملک کسی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا میں نے آریانہ کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا میں اس وقت صرف امن و امان کا سوچ رہا ہوں آپ کے آنے کا شکریہ اس نے ہاتھ اٹھا کے ذرا سا لہرایا پھیکا سا مسکرایا اور دونوں میاں بیوی بی پلٹ گئے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے جبکہ ان کے پیچھے کیمروں کے فلیش دھڑا دھڑ جلتے بجھتے رہے بلاخر دروازہ بند ہو گیا وہ ابھی تک چٹان کے اوپر کھڑا تھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے زخمی سا مسکراتے ہوئے سفید شرٹ بار بار ہوا سے پھڑ پھڑاتی اور اڑتی وہ پاپ کارن کے ٹکڑے اس نے کسی تبرک کی طرح اپنے پاس سنبھال رکھے تھے وہ دانے اس کے والیٹ میں ہوتے تھے گزرتے و سال نے ان کو سکھا دیا تھا مگر وہ موجود تھے دور ایک ملے نوجوان کسی بھورے بالوں والی فارنر لڑکی کے ساتھ ساحل پہ چلتا آ رہا تھا وہ دونوں باتوں میں مگن تھے یک لڑکے کی نظر چٹان پہ کھڑے فاتح پہ پڑی تو اس کا منہ کھل گیا یہ وان فاتح ہے بے یقینی سے بولا تو لڑکی نے ماتھے پہ ہاتھ کا جھجا بنا کے اس جانب دیکھا پھر ناک سکوڑی تم لوگ اس آدمی کے لیے اتنا پاگل کیوں ہو کیا اس لیے کہ وہ وجہ اور خوبصورت ہے نوجوان نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا وہ ایک اچھا اور ایماندار سیاست دان ہے ہمارے ملک میں اس طرح کے بہت سے سیاست دان ہوتے ہیں جو اتنے ہی نیچرل اور ایماندار ہوتے ہیں اس آدمی میں ایسا کیا ہے جو تم لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہو میں تمہیں جج نہیں کر رہی صرف پوچھ رہی ہوں پہلے اتنی محبت نہیں کرتے تھے یہ اچھا لگتا تھا بس لیکن پھر وہ تابی سے دور کھڑے تنہا آدمی کو دیکھ کے بتانے لگا پھر اس کی بیٹی کھو گئی کچھ کہتے ہیں وہ صرف کھوئی ہے کچھ کہتے ہیں شاید وہ مر گئی ہو لیکن لاش وغیرہ نہ ملی ہو مگر سارا ملک جانتا تھا کہ صوفیہ رحمان اور ان کے والد نے کروایا اس وقت ملک میں ویسے ہی انتشار پھیلا تھا اگر وان فاتح چاہتا تو حکومت گرانے کے لیے سڑکوں پہ آتا لوگوں کو اکٹھا کرتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا وہ ڈیوائڈنگ فورس نہیں بنا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا خود کو مظلوم بنا کے نہیں پیش کیا وہ سروائیور بن کے سامنے آیا اس نے بیٹی کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے سیاستدان اپنے خاندان کی اموات یا حادثوں کو کیش کرواتے ہیں ساری دنیا میں مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس نے ملک کو ٹوٹنے نہیں دیا پھر کمیونسٹ پارٹی سے مذاکرات ہو گئے اور ملیشیا میں امن ہو گیا اس وقت سے لوگ اس کی دل سے عزت کرنے لگے ہیں تو مذاکرات کے بعد اس نے کیس کو فالو کیوں نہیں کیا ایسا نہیں ہوتا ہیلن جب آپ ایک دفعہ وقار کا مظاہرہ کرتے ہو تو پھر تھوکے کو نہیں چاٹتے جب معاملہ جانے دیا تو جانے دیا بہرحال اسی دن کے بعد وہ مزید مقبول ہوتا گیا پھر موبائل نکال کے بے قراری سے بولا آؤ سیلفی لیتے ہیں اس کے ساتھ لڑکی مسکرا دی اور وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے لڑکی کے پاس D S L R camera تھا وہ برابر فاتح کی تصاویر اتار رہی تھی وہ پلٹ گیا تھا تصاویر کی پشت آ رہی تھی مگر وہ بناتی گئی سر السلام علیکم وہ جوش تھا نوجوان قریب آیا اور اسے پکارا تو وہ پلٹا پھر اسے دیکھ کے مسکرایا اور ہاتھ ملایا میں کریم ذوالقفی ہوں سر اچھا کیا کرتے ہو تم کریم سر میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور یہ میری دوست ہے ہیلن جو کینیڈا سے آئی ہے وہ جس بات سے گلابی پڑتا کہہ رہا تھا کیا ہم سیلفی لے سکتے ہیں شیور اس نے سر کو خم دیا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے وان فاتح ہاتھ سامنے باندھ لیے اور اسکرین میں دیکھ کے مسکرایا لڑکا تصاویر اتارتا گیا پھر جب اس نے کیمرہ نیچے کر لیا تو فاتح اس کی طرف گھوم تو تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو کس چیز میں کیمسٹری میں سر خوشی سے بتایا کریم تمہیں معلوم ہے ہمارے ملک کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز نوجوان نے پہلے لڑکی کو دیکھا پھر فاتح کو پھر ذہن میں اس کی ساری تقاریر اور انٹرویوز دہرائے اور جلدی جلدی بتانے لگا ڈھانچے کے بغیر شفاف انتخابات کی اور کرپشن سے پاک مضبوط اداروں کی اور حکمرانوں کے احتساب کی فاتح ایک دم کھل کے پھنس دیا کریم محضور انداز میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس وقت تم جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاست میں ضرورت ہے پھر اس نے کندھا تھپکا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا وہ دونوں لاجواب سے دم بخود سے اس کو جاتے دیکھتے رہے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ توانا اور مضبوط آدمی اب ریت پہ دور جاتا دکھائی دے رہا تھا اسی لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں لڑکی نے نوجوان کو کہتے سنا سر کو جنجشتی الفاظ ختم ہو گئے تھے ساحل کے چند سیاحوں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ دوڑ دوڑ کے اس کے پاس آ رہے تھے فاتح مسکرا کے تصاویر بنوانے رک گیا تھا دوپہر کا سورج اب ڈھل رہا تھا وہ کیت چائنا چینی پہاڑی ایک اونچی پہاڑی تھی جو سیاحوں کا مسکن تھی یہاں صدیوں پہلے چینی شہزادی یان سوفو کا محل ہوا کرتا تھا اور ایک کنواں بھی جو اس کے لیے سن باؤ نے کھدوایا تھا شہزادی چینی بادشاہ کی بیٹی تھی جسے اس کے باپ نے کنیزہ اور خادموں کے ساتھ ملاکا کے سلطان مرسل سے شادی کرنے بھیجا تھا سلطان نے ان کے آتے ہی یہ پہاڑی اور اس کے کے محلات چینی لوگوں لیے مختص کر دیے تھے شہزادی سلطان سے شادی کر کے ملکہ بن گئی جبکہ اس کی کنیزیں اور باقی دستوں نے مقامی لوگوں سے شادی کی اور یہیں آباد ہو گئے وہ کنواں وانگ جن جی نے شہزادی کے لیے کھدوایا تھا جب شہزادی سلطان جس سے شادی کے لیے آئی تو بادشاہ نے کو بطور خاص چین سے ملا کر شہزادی کی ہمراہ روانہ کیا تھا کنواں اب ایک سیاحتی مرکز تھا اور کہتے تھے جو اس میں ایک دفعہ سکہ اچھالتا ہے وہ دوبارہ ملا کر ضرور آتا ہے تالیہ نے البتہ سکہ نہیں اچھالا تھا وہ کنویں کے کنارے خاموش کھڑی تھی گھٹنوں تک آتی فراک نما قمیض سے منی کوٹ پہ ارد گرد سیاہ گھوم پھر کے تصاویر اتار رہے تھے اور دوسری متبرک اشیاء دیکھ رہے تھے چیتالیا ایڈم کی آواز پہ وہ پرسکون سا پلٹری وہ سادہ سا ملے لڑکا سامنے کھڑا تھا عام سی پینٹ شرٹ پہنے چہرے پہ سفر کی تکان آنکھوں میں سنجیدگی تالیا سے عمر میں چار پانچ سال چھوٹا ہی ہوگا اسے اس پہ غصہ نہیں آیا بس کندھے اچکا کے بولی کیا چاہتے ہو میرے پاس سکہ ہے آپ کے پاس اس چابی کا دوسرا ٹکڑا آپ کیا چاہتی ہیں تم مجھے سکہ دے دو میں سرکار سے تمہیں بونس دلوا دوں گا یعنی آپ واقعی رائل ملیشیا پولیس کی آفیسر تاشا ہیں اس نے شکل شبے سے آنکھوں کی پتلیاں سکیلی ہاں ایڈم اور وان فاتح کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مجھے اس خزانے کو بھی ڈھونڈنا ہے جس کی وجہ سے لوگ فاتح صاحب کے پیچھے پڑے ہیں وہ پورے اعتماد تھے لہجہ بھی نرم تھا ایڈم کا یقین ڈول ہونے لگا اور خزانہ کہاں جائے گا سرکار کی امانت ہے تو ظاہر ہے سرکار کے پاس جائے گا مگر خزانہ ڈھونڈنے پہ ہمیں انعام اور معاوضہ بھی ملے گا تو مزید کوئی آفیسر کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ تالیا کے ماتھے پہ سلوت پڑی وہ دو قدم قریب آئی اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اول تو مجھے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں اور دوم مجھے کسی دوسرے پہ اعتبار نہیں کیوں کیونکہ کوئی بھی آفیسر لالچ میں میری جان لے کر خزانے کے ساتھ فرار ہو سکتا ہے اور آپ خود بھی تو یہ کام کر سکتی ہیں اگر کر سکتی ہوتی تو اتنا بڑا کیس مجھے میرے سینئرز دیتے وہ ترکی بہ ترکی جوابات دے رہی تھی ایڈم چپ ہو گیا دونوں کنویں کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے اوپر آسمان پہ سورج ڈھلتا دکھائی دے رہا تھا میں سکہ دے دوں گا مگر آپ مجھے خزانے کی جگہ پہ ساتھ لے جائیں گے ہم دونوں خزانہ ایک ساتھ ڈھونڈیں گے اور پھر سرکار کے حوالے کر دیں گے وہ سوچ کے بولا ساتھ تھوک بھی نکلا اندر کہیں وہ اس لڑکی کے روب میں بھی تھا اس کی ضرورت نہیں میں خود سب کچھ دیکھ لوں گی تو بس تم مجھے سکہ دو چیتالیہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ پہ اعتبار کروں تو آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا مجھے تم پہ اعتبار ہے ایڈم تالیہ نے لہجہ نرم کیا اس احتیاط سے کام لینا تھا مجھے کیسے معلوم کہ آپ سکہ لے کر فرار نہیں ہو جائیں میں کیا کروں جو تم میرا اعتبار کرو آپ چابی کا دوسرا حصہ مجھے دے دے تالیا کا تو مانا سر ہی گھوم گیا کیا مطلب کیوں دے دوں دماغ ٹھیک ہے تمہارا میں کچھ دیر ان دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دیکھ لوں کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار ہے یا نہیں اور تم جو چابی لے کر بھاگ جاؤ چیتالیہ میں سچا انسان ہوں دھوکہ نہیں دوں گا آپ کو لیکن اگر آپ مجھے چابی نہیں دے سکتی تو میں کیسے یقین کروں کہ خزانے کا انعام مجھے دیں گی اس بات پہ وہ چپ ہو گئی میں ابھی اس سکے کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں لیکن اگر آپ مجھے چابی کا دوسرا حصہ تھما دیں تو میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا آپ کی اگلی کال کا انتظار کروں گا ہم اکٹھے خزانہ ڈھونڈنے جائیں گے اگر تم کسی تھانے گئے تو میرا پروجیکٹ فیل ہو جائے گا بہت سے لوگ انوالوڈ ہو جائیں گے اوپر والے مجھ سے خفا ہوں گے جاب کے بھی کچھ پروٹوکولس ہوتے ہیں ایڈم وہ کیا چیز تھا تھا لڑکا اسے گھمائے جا رہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ چابی آپ نے مجھے دی تھی مگر میرا اعتبار کمانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا ورنہ سکہ میں نہیں دوں گا وہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی وہ سکہ چرا نہیں سکتی تھی زبردستی چھین بھی نہیں سکتی ایڈم کو وہ سکہ اپنی رضامندی کے ساتھ تالیہ کو دینا اب وہ کیا کرے ایڈم کو نہیں معلوم خزانہ فاتح کے گھر میں ہے اور اس کا خواب اس کے مطابق وہ دونوں اکٹھے خزانہ ڈھونڈ رہے تھے یعنی اسے اب اپنے خواب کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے اسے ایڈم کے ساتھ خزانہ شیئر کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں خزانے کی جگہ پہنچ کے تمہیں بلا لوں گی تب تک تم اس چابی کو رکھ سکتے ہو اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سنہری زنجیر میں پروئی ڈلی نکال کے اس کی طرف بڑھائی لیکن یاد رکھنا اگر تم اس کو لے کر بھاگے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گے میں دھوکے باز نہیں ہوں امانت لٹا دوں گا اس نے رنجیر تھام لی تالیہ کا دل ڈوب کے ابھرا مگر اس سے رسک لینا تھا مگر یاد رکھنا تم دونوں حصوں کو آپس میں نہیں جوڑو گے یہ کام میں خود کروں گی سنا تم نے ایڈا تم چابی کو نہیں جوڑو گے تمبی کرتے ہوئے اس نے بریسٹ چھوڑ دیا میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے نہیں جوڑوں گا اس نے احتیاط سے اسے اپنی جیب میں ڈال دیا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو نا ایڈم چلو آج میں تمہاری سچی زبان پر بھروسہ کر کے دیکھتی ہوں رات کو میں تمہیں جہاں بلاؤں وہیں آ جانا ایڈم نے سر کو خم دیا وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ بول اٹھا آپ یان سفو کے کنویں میں کوئی سکہ نہیں اچھالیں گی کہتے ہیں اگر دوبارہ ملاقہ آنا ہے تو سکہ اچھالنا ہوگا وہ رکے بغیر بیگانگی سے بولی میں دوبارہ ملاقہ آنا ہی نہیں چاہتی ایک ایک ختم ہو تو میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گی اور کسی جزیرے پہ گھر بناؤ بس اور اس کے کے قریب سے گزر آگے بڑھ گئی کار میں واپس بیٹھتے ہی اس نے موبائل نکالا اور اسکرین سے چند بٹن دبائے ایڈم کی جیب میں جو ننا سا جی پی ایس ٹریسر اس نے ڈالا تھا وہ آن ہو گیا تھا وہ جہاں بھی جائے گا تالیا کو معلوم ہوتا رہے گا وہ کسی تھانے یا کسی مشتبہ ایڈریس پہ جائے گا تو وہ جان جائے گی اس سے زیادہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ تھا جو چابی اتنے برس بعد بھی گھوم پھر کے اس کے پاس آ گئی تھی ایڈم اس کو اس سے چھین نہیں سکتا تھا سوچو میں گم اس نے کار اسٹارٹ کی اس کا بیک پیک فرنٹ سیٹ پہ خاموش رکھا تھا اندر کھانے کی کوئی چیز نہ تھی تالیہ نے رکھی ہی نہیں تھی شام ڈھل گئی اور ملاقہ پہ رات اتر آئی سن باؤ کے گھر والے گلی میں رات کے ہنگامے جاگ اٹھے بتیاں جگمگانے لگی اور گاہکوں کا رش ریسٹورینٹس کے برامدوں میں بھرتا گیا ایسے میں سڑک کنارے کیفے کے باہر مراد اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی بیک پیک ساتھ رکھا تھا اور بار بار اخبار کا کونا موڑ کے سن باؤ کے گھر کو دیکھتی تھی گھر کا دروازہ بند تھا اور باہر فاتح کی کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی وہ ابھی ابھی واپس آیا تھا اور تالیہ کو امید تھی کہ اب وہ لمپور جانے کے لیے نکل جائے گا صبح پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور فاتح کو لازمی وہاں پہنچنا ہوگا بلاخر دروازہ کھلا اور وان فاتح سفری بیگ سمیت باہر آتا دکھائی دیا اسی سفید شرٹ کے آستین کہنیوں تک چڑھائے وہ اجلت میں لگ رہا تھا پھر اس کی کار زن سے تالیہ کے ساتھ سے گزر گئی تو اس نے سکون کی سانس خارج کی اب اسے تھوڑی دیر مزید انتظار کرنا ہوگا جب گلی میں رش ختم ہونے لگے تو وہ اندر جا سکے آج واردات کی رات تھی رستہ صاف تھا اس نے اخبار نیچے کیا اور ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی ہاٹ چاکلیٹ وان فاتح ڈرائیو کرتے ہوئے چند گلیاں آگے آیا تھا کہ موبائل بجنے لگا اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کے دیکھا ایڈم کا نمبر جل بجھ رہا تھا جانے کس وقت ایڈم نے اپنا نمبر اس کے فون میں فیٹ کیا تھا اب وہ ملازم نہیں رہا تھا تو یقیناً اگلی نوکری کی بات کرنا چاہتا ہوگا اس سے نہیں ہوتے تھے یہ کام بیزاری سے اس نے فون پرے ڈال دیا وہ دوبارہ بجنے لگا اب کہ اس نے برہمی سے موبائل اٹھایا تو اس پہ پیغام آیا پڑا تھا فاتح نے کار کی رفتار آہستہ کی اور پیغام کھولا سر میں ملاقہ میں ہوں آپ کے گھر کے قریب مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے چیتالیہ کے بارے میں پلیز مجھ سے مل لیں فاتح کی آنکھیں پر سوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں کال دوبارہ آنے لگی تو اس نے فون اٹھا لیا ہاں ایڈم بولو سر میں جونکر اسٹریٹ پہ ہوں کیا ہم مل سکتے ہیں وہ بے قراری سے بولا ایڈم مجھے لمبا سفر کرنا ہے تو سر آپ مجھے اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اس بات پہ یقین کر سکے کہ میں آپ کو کسی بیکار کام کے لیے نہیں روکوں گا وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا فاتح نے گھڑی دیکھی میں جانکر اسٹریٹ کے کارنر تک آ رہا ہوں میرے پہنچنے تک اگر تم پہنچ جاؤ تو ٹھیک ورنہ میں آگے نکل جاؤں گا میں ابھی آیا شاید وہ فوراً بھاگ پڑا تھا فاتح نے رفتار آہستہ کی اور گاڑی آگے بڑھا دی دس بجنے والے تھے واپس سن باؤ کے گھر والی گلی میں آؤ تو تالیا کا ہاٹ چاکلیٹ کا گلاس انچوا رکھا تھا اور چوکنی نظریں سرخ کر کے دروازے پہ جمی تھی پھر اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی چوک پہ فاتح نے کار ایک طرف روکی پھر اے سی فل کھول دیا اور گھڑی دیکھی وہ چند منٹ ایڈم کی بات سننے کے لیے رک سکتا تھا خیر ہے مگر دو منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب فرنٹ ڈور پہ دستک ہوئی پھر ایڈم تیزی سے اندر بیٹھا سر میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سانس تو ایڈم ایڈم اس اس نے آرام سے کہا رکا کا سانس کھلا ہوا تھا اور وہ خود پسینے میں بھیگا ہوا لگتا تھا پھر وقت ضائع کیے بغیر وہ بولنے لگا سر کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں ایڈم نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کے اس کے سامنے رکھی فاتح نے چونک کے دیکھا ایک اسرا کا بریسلیٹ تھا اور دوسرا سکا اس نے بھویں اچن پہ سے اکٹھے کی یہ کیا ہے سر یہ مجھے چیتالیہ نے دیا ہے فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے اس نے بریسلٹ اٹھایا اور الٹا پلٹا کے دیکھا یہ اسرا کا ہے سر یہ اور سکا ملا کر چابی بن جاتا ہے یہ چابی وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ فاتح نے سکا اٹھایا اور اس کو ٹیڑھا کیا سراف نظر آیا تو اس نے ڈلی کو اندر ڈال دیا ہلکے سے کلک کی آواز آئی اور چابی مکمل ہو گئی ایک لمحے کو وہ تیز چمکی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی وہ لمحہ امر ہو گیا نہیں نہیں سر یہ جوڑنی تھی ایڈم فکر مند ہوا چیتالیہ نے منع کیا تھا مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا وہ بھویں بھینچے اس نے چابی کو الٹ پلٹ کے دیکھا اس پہ ہنسے سے ابھر رہے تھے چودہ سو سینتیس آپ چیتالیہ کو تاشا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کا اصلی نام ہے کیا وہ کوئی پولیس آفیسر ہے اس نے بے چینی سے پوچھا نہیں وہ چونکا وہ ایک زمانے میں تھیٹر کی کوئی ایکٹریس ہوا کرتی تھی اور اس نام کا ایک کردار کرتی نظر آئی تھی ایڈم کا منہ کھل گیا تو وہ واقعی پولیس آفیسر نہیں ہے فادر نے بھروے بھینچے ناگواری سے اسے دیکھا مجھے شروع سے بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے کار سڑک کنارے کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ترچھے ہوئے بیٹھے تھے ایڈم نے تھوک نگل کے گلا تر کیا اور بولنا شروع کیا سچ سچ سب کچھ گلی میں رش اب مان پڑ گیا تھا دکانیں ابھی تک کھلی تھی مگر گہما گہمی کم ہو چکی تھی تالیا اپنا ہاٹ چاکلیٹ انچوا چھوڑ کے اب سن باؤ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی دروازے پہ تالا تھا اس نے اس میں لاک پن گھسائی اور چند لمحوں میں تالا کھل گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا سڑک پہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا اور جتنے اعتماد سے وہ دروازہ کھول رہی تھی اسے کسی نے دیکھ کے بھی گھر کی مالکن پہ محمول کیا ہوگا اندر گھر سمسان اور اندھیر تھا اس نے پینسل ٹارچ آن کی اور روشنی اعتراف میں ڈالتی آگے بڑھنے لگی کنواں کونے میں خاموش پڑا تھا وہ تیزی سے اندر تک آئی اور اس کے ڈھانے سینے کے بل الٹی لیتی اور کنویں کی دیوار کو اندر سے چھوا وہاں دیوار میں کھدے ننے سے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا اس نے اسرا کی ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ سن باؤ کے کنویں میں قدیم لاک سسٹم تھا ان زینوں کی مدد سے جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر چند پرانے سکے اور سن باؤ کے استعمال کی چیزیں ملی تھی جن سے معلوم ہوا تھا کہ یہ گھر واقعی سن باؤ کا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ ان ننے ننے سوراخوں میں کچھ اور بھی ہوگا سینے کے بل لیتے وہ کنویں کے اندر جھکی چوٹی الٹی ہو کے نیچے لٹکنے لگی وہ تین سوراخ تھے اتنے بڑے جتنی ایک اینٹ ہوتی ہے گویا اینٹ کی جگہ خالی جگہ چھوڑی گئی تھی اس نے پہلے سوراخ میں ہاتھ ڈالا وہ خالی تھا وہ اٹھی اور کنویں کی منڈیر پکڑ کے اندر اتری احتیاط سے پہلے سوراخ میں ہاتھ رکھے اب وہ کنویں کے اندر لٹکتی نظر آ رہی تھی دوسرے ہاتھ سے اس نے دوسرا سوراخ ٹٹولا وہ ابھی اندر سے خالی تھا اسے پسینہ آنے لگا وہ پیر کو دیوار کے ایک ابھرے پتھر پہ جمایا اور مزید نیچے اتری اب تیسرا سوراخ اس کے سامنے تھا تالیا نے دھڑکتے دل سے اس میں ہاتھ ڈالا یہ سوراخ زیادہ اندر تک گہرا تھا آس پاس بے تحاشا کائی جمی تھی اندر کوئی پتھر سا پڑا تھا جو مٹی میں جمع ہوا تھا وہ زور سے اسے کھینچنے لگی مگر وہ نکل کے نہیں دے رہا تھا چند فٹ نیچے کنویں کا پانی جمع تھا عجیب ہب سدا ماحول تھا اسے پسینے آنے لگے پھر پیر سے بندھا خنجر نکالا اور اندر میں مارنے لگی یہاں تک کہ پتھر علیحدہ ہو گیا اس نے پتھر باہر نکالا اور اینٹوں کو پکڑ کے اب واپس اوپر چڑھائے باہر آ کے اس نے گہرے گہرے سانس لیا سہن اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے ٹارچ کی روشنی کے تالا نے روشنی پتھر پہ مرکوز کی جس پہ کائی جمی تھی اور اسے صاف کرنے لگی بد وقت پتھر کی سطح واضح ہوئی اس پہ قدیم جانوی رسم الخط کی ایک عبارت کھدی تھی کائی نے عبارت میں سبز رنگ بھر دیا تھا تکن ملا پلنگ دی دنیا ملے قوم کبھی بھی دنیا سے غائب نہیں ہوگی یہ ہانگ توا کا مشہور کال تھا جس کو یاد کرتے کرتے ملے بچے بڑے ہوتے تھے تکن ملایو پلانگ دی دنیا اس نے سوچتے ہوئے الفاظ دہرائے پھر آنکھیں بند کی یہ کوئی نشانی تھی کوئی پہیلی کیا مطلب ہوا اس کا ملے نسل کبھی بھی دنیا کے چہرے سے غائب نہیں ہوگی ملے نسل کبھی بھی غائب نہیں ہوگی ملے نسل کبھی بھی نہیں مٹے گی غائب نہیں ہوگی اس نے آنکھیں کھولی الفاظ دوبارہ دیکھے مگر اب وہ ان کو پڑھ نہیں رہی تھی وہ اس انداز کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ لکھے تھے تیر کی صورت آخر میں چھوٹے ہو جاتے جس پوزیشن میں پتھر پڑا تھا اس لحاظ سے وہ نیچے کی طرف جا رہے تھے تالیا مسکرائی اور نیچے کنویں میں جھانکا جہاں پانی کسی بھرے ہوئے گول تھال کی صورت نظر آ رہا تھا وہ پتھر کنویں کے اوپر لائی اور اسے گرا دیا پتھر نے پانی میں ڈبکی کھائی اور لمحے بھر کو سکوت چھا گیا وہ سر جھکائے دیکھتی رہی فلیش لائٹ پانی پہ تان رکھی تھی دھیرے دھیرے پانی سمٹتا گیا گھٹتا گیا جیسے سوکھ رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی ستا نیچے ہوتی گئی کائی زدہ دیواریں برہنا ہونے لگی وہ نیچے جاتا گیا اور بلاخر وہ غائب ہو گیا غائب یہی نشانی تھی وہ کنویں میں جھانک رہی تھی کہ سہن کے دوسرے کونے میں گڑ گڑاہٹ ہوئی وہ چونک کے گھومی مخالف طرف مجسمے کے ساتھ زمین میں کچھ ابھرا تھا وہ تیزی سے اس طرف آئی وہ لکڑی کا ایک ٹریپ ڈور تھا جیسے فرش میں لگا ڈھکن ہو اسے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ پہلے یہاں نہیں تھا مگر اب وہ زدہ ڈھکن یوں نظر آ رہا تھا گویا صدیوں سے یہی موجود ہو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی اس نے ڈھکن اٹھایا وہ آرام سے اٹھ گیا تالیہ نے روشنی نیچے پھینکی وہاں زینے تھے جو نیچے گم ہو رہے تھے خزانہ کنویں کے نیچے نہیں تھا خزانہ اس دروازے کے نیچے تھا آخر میں مدھم سا ایک دروازہ تھا اور اس دروازے کی چابی چاہیے تھی اف ایڈم ایڈم کہاں ہو تم اس نے فون ملا اور اس کی آواز سنتے ہی بولی میں جونکر اسٹریٹ پہ ہوں آپ کو خزانہ مل گیا کیا ہاں تم سن باؤ کے گھر آؤ آپ سن باؤ کے گھر ہیں فان فاتح کے گھر ہاں ڈونٹ وری وہ چلے گئے ہیں تم جلدی آؤ دروازہ کھلا ہے اور سنو آخر میں قدرے گھر آئی اگر تم نے کسی بھی قسم کی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا پیچھا کروں گی ایڈم میں آ رہا ہوں وہ آہستہ سے بولا تھا تالیا نے بیک پیک کندھوں پہ ڈالا اور زینے اترنے لگی ٹارچ کی روشنی اپنے آگے پھینکتی جا رہی تھی سنہری چوٹی بنائے منی کوٹ اور لمبی کمیز پہنے لڑکی بہت پرجوش لگ رہی تھی سیڑھیاں ایک دروازے پہ جا کے ختم ہو گئیں وہ لکڑی کا قدیم دروازہ تھا اس پہ عجیب و غریب سے ہند سے لکھے تھے یہی تھا خزانے کا رستہ یہی تھا اس کا وہ آخری موقع وہ آخری واردات جس کی وہ کب سے منتظر تھی جزیرے کے اوپر وہ اونچا محل وہ پرسکون زندگی ان سب خوابوں کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا وہ جانتی تھی اس نے ایڈم کو چابی دے کے خطرہ مول لیا ہے مگر اس کے خواب سچ بولتے تھے ہمیشہ ان کے مطابق ایڈم اور وہ اس کی کھوج میں اکٹھے تھے وہ اس کو بھی حصہ دے دے گی دس فیصد بس یہی بہت ہے اب وہ دروازے کے ساتھ کھڑی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی موبائل کے مطابق ایڈم کا ٹریسر جونکر سے چل پڑا تھا اور اب وہ قریب ہی تھا ایڈم نے دھوکہ نہیں دیا گڈ وہ پرجوش سی دروازے کی سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی لبوں پہ مسکراہٹ تھی اندر کیا ہوگا ضروری نہیں کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں ہوں ان سے بھی کچھ زیادہ بیش قیمت ہوگا اندر جیسے نواد رات قدیم آرٹ سکے برتن زیورات مجسمے کروڑوں کے بکتے تھے یہ سب اگر یہ خزانہ سنباؤ کے دور کا تھا یعنی پندرہویں صدی کے وسط کا تو قریباً چھ سو سال قدیم تھا بلیک مارکیٹ میں وہ باری باری سب کو فروخت کر دے گی اور تمام رقم آف شور منتقل کر کے وہ یہاں سے چلی جائے گی ڈن دروازے پہ آہٹ ہوئی اور ایڈم کی آواز آئی چیتالیہ نیچے آ جاؤ ایڈم اس نے دروازے پہ لکھے ہند سے پڑھتے ہوئے پکارا یہ آپ نے کھودا ہے ایڈم نے سیڑھیوں کے اوپر سے جھانکا تو اس نے گردن اٹھائی باتوں کا وقت نہیں مجھے چابی دو اس کا و سفید چہرہ جوش سے رہا اوپر کھڑے ایڈم کے چہرے پہ ہیجان سا ابھرا چابی جوڑ دی گئی ہے دونوں ٹکڑے جڑ گئے ہیں تالیا کی مسکراہٹ ابائی تھی آنکھوں میں غصہ ڈر آیا واٹ تم اسٹوپ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو جوڑو اس کی نہیں میری ہمت ہوئی ہے ایلن کے پیچھے سے کوئی نکل کے سامنے آیا تالیا بنت مراد پتھر ہو گئی وہ فاتح تھا اس کا سانس رک گیا بے اختیار وہ دروازے کی طرف سمٹی مگر اب فرار کا کوئی رستہ نہیں وہ اسے خشمگی نظروں سے گھورتا زینے اترنے لگا تالیا کا چہرہ سفید پڑنے لگا اس نے بے یقینی سے فاتح کے پیچھے آتے ایڈم کو دیکھا جس کے چہرے پہ افسوس تھا آپ نے مجھ سے سچ نہیں بولا تو میں نے باس سے سچ بول دیا وان فاتح اس کے عین سامنے آن رکا سخت نظریں اس پہ جمی تالیا کی کمر دروازے سے لگی تھی بد وقت تھوپ نکلا توانکو تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور اس نے بات بنانے کی کوشش کی مگر رنگت اڑی ہوئی تھی یہ سب بہت غیر متوقع تھا تم کوئی پولیس آفیسر نہیں ہو میں بتاتا ہوں تم کیا ہو وہ اس کے قریب رکا اور چباک چباک کے بولا لالچی جھوٹی اور چور یہ ہو تم الفاظ تھے کہ کیا تالیا نے لب بھینچ لیے چند گہرے سانس لیے تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش رہے پھر اس لڑکی کی پیشانی پہ غصے سے سلوٹیں پڑنے لگی افسوس اور تیش سے اس نے فاتح کے عقد میں زینے پہ کھڑے ایڈم کو دیکھا وہ اسمان وہ اس دن تمہیں ٹریک کر رہا تھا مگر میں نے تمہیں بچایا میں نے ہر موقع پہ تمہیں بچایا اور یہ کیا تم نے میرے ساتھ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں انگلی اٹھا کے تنبی کی ایڈم کا دل جانے کیوں دکھا پھر فاتح کو دیکھا میں جو بھی ہوں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں یہ چابی میری ہے میرے باپا نے بنائی تھی یہ خزانہ بھی میرا ہے یہ گھر میرا ہے تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم یہاں کھدائی کرو وہ اتنا زور سے کہ وہ سہن کے ذرا پیچھے ہو پھر دوبارہ ہمت کر کے گردن کرا گھر آپ کا ہے نیچے دبا خزانہ نہیں اور میں نے یہاں کوئی کھدائی نہیں کی یہ خزانے کا رستہ ہے اول تو اس گھر کے نیچے کوئی خزانہ نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ سرکار کا ہے وہ کسی میوزیم میں جائے گا تالیا نے تڑپ کے اسے دیکھا وہ میرا ہے اس پہ میرا حق یہ فیصلہ ہم کورٹ میں کریں گے مجھے میری چابی ہے میں جا رہی ہوں اس نے دو ٹوک انداز میں ہتھیلی اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے جانے دوں گا ایڈم اس نے کالیا پہ نظر مرکوز رکھتے ہوئے ایڈم کو پکارا جی سر پولیس کو کال کرو ابھی بتاؤ کہ گھر میں چور آ گیا ہے جی باس اس نے فون نکالا تو وہ تڑپ کے بولی میں نے کوئی چوری نہیں کی یہ میرا حق ہے یہ میرا ہے اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور فاتح اس کے عین سامنے اسے غصے سے گھور رہا تھا ایڈم میں کہہ رہا ہوں کال کرو پولیس کو ایک منٹ وہ جلدی سے بولا دماغ تیزی سے کام کر رہا پولیس کو مت بلاؤ ہم تینوں خزانہ باندھ سکتے ہیں آپس میں فاتح نے گویا بے بسی سے دونوں ابرو اٹھائے مجھے یقین نہیں آ رہا تم کیا چیز ہو آپ کو الیکشن کے لیے پیسے چاہیے ہیں ہے نا وہ جلدی جلدی بول رہی آپ گھر نہ بیچیں خزانے میں سے اپنا حصہ لے لیں اور ایڈم بھی ایک سے لگتی نظر ڈالی دس فیصد رکھ سکتا ہے صرف دس فیصد ایڈم نے برا سمو بنایا تو مان پاتے نے گردن گھما کے غصے سے اسے دیکھا کوئی خزانہ نہیں باندھ رہا یہاں اول تو یہاں کوئی خزانہ ہے نہیں اور اگر ہو بھی تو یہ ملکی امانت ہے تم پولیس کو بلاؤ پھر واپس گھما تو وہ کھڑی بے بسی سے لب کاٹ رہی تم آج جیل جا رہی ہو ایک لمبے عرصے کے میں نے فائل والے واقعے کو جانے دیا مگر تم میرے گھر میں آ گئی ایڈم موبائل پہ کہہ رہا سن باؤ کا گھر گھر وان فاتح کا وہاں پولیس کی ایمرجنسی ہے پھر تالیا کو دیکھا ایک چور گھسایا ہے جی جلدی بھیجے کسی کو دوسری طرف سے یقین دہانی کروا دی گئی تو اس نے فون ہٹا لیا تالیا نے صرف تیز نظروں سے اسے گھورا پھر فاتح کو دیکھا میں نے کوئی فائل نہیں چرائی کی اور کہاں ہے وہ فائل ابھی کیا الزام لگائیں گے آپ پولیس کے سامنے مجھ پہ میری بیوی کا بریسلیٹ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکال کے لے جائی کیا ثبوت ہے کہ میں نے یہ چرایا ہے یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے میں پولیس کے سامنے انکار کر دوں گی میری بات کیا کہ تمہاری بات معتبر لگے گی کیا وہ بھویں اکٹھے کیے برہمی سے کہہ رہا تھا تالیہ نے سلک کے ایڈم کو دیکھا چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ایڈم نے اتنی ہی خبکی سے منہ بس ہوا آپ نے اگر مجھ سے سچ بولا ہوتا تو تو تب بھی تم یہی کرتے دفر اس لیے اب چپ رہو جھڑک کے بولی تو وہ چپ ہو گیا تمہیں ایڈم کی نہیں اس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے کیونکہ تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہے ہو ٹھیک ہے اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا آپ مجھے جیل بھیجتے مگر میں ایک دفعہ خزانہ دیکھنا چاہتی ہوں مجھے دروازہ کھولیں اوہ تمہارے خیال میں میرا سو کالڈ خزانہ دیکھ کے خیال بدل جائے گا وہ تلخی سے مسکرایا کیا آپ کو کچھ خوف ہے کہ خزانہ دیکھ کے آپ کا ارادہ بدل جائے گا آپ دروازہ کھولنے سے ڈرتے ہیں کیا وہ اپنے حواسوں پہ قابو پا چکی تھی اور اب چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہی وہ لمحے بھر کو چپ ہوا مجھے کوئی خوف نہیں ہے پولیس کے آنے تک دروازہ کھول کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ مت سمجھنا تو مجھے لالچ دے سکتی ہوں دیکھتے ہیں وہ اسی انداز میں مسکرائی اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی یہ چیلنج یہ مسکراہٹ گویا کہہ رہی پیسے سے کوئی بھی خریدا جا سکتا ہے یہ انداز وان فاتح کو اکسانے کے لیے کافی تھا وہ قریب آیا اور دروازے کے تالے میں چابی گھسائی تم جیل جاؤ گی سمجھ آیا ہے ایک نظر اسے دیکھا تالیہ نے تعظیمن سر ہلا دیا جو حکم توانکو تالا ایک بڑی سی زنجیر پہ لگا تھا اور زنجیر نے دروازے کو جکڑا ہوا تھا فاتح نے چابی گھمائی تو ایڈم پریشانی سے پکار اٹھا سر اس کو مت کھولیں پتہ نہیں اندر کیا ہو تالیا نے کھول کے اسے دیکھا تم تو چپ ہی رہو میرے پاس گن بھی ہے چالیا اس نے شرٹ اٹھا کے ہولسٹر میں لگا پستول دکھایا اگر آپ اس دروازے کے ذریعے فرار کا سوچ رہی ہیں تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں فی الوقت میں وان فاتح کا باڈی مین ہی نہیں باڈی گارڈ بھی ہوں تالیا نے برہمی سے چہرہ موڑ لیا فاتح صرف مسکرایا بولا کچھ نہیں وہ زنجیر اتار رہا تھا ویسے میرا نہیں خیال اندر کوئی خزانہ ہے تم نے اپنا وقت اور زندگی سر ضائع کی ہے لٹل تھی افسوس سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ دھکیلا آگے اندھیرا تھا گھپ اندھیرا تالیہ نے فلیش لائٹ کی روشنی پھینکی تو روش کی نظر آئی پتھروں کی بنی خالی روش فاتح نے ہاتھ بڑھایا ٹار بس یک لفظی حکم اور تالیہ نے چپ چاپ ٹارچ اسے تھما دی اس نے روشنی آگے پھینکی اور اندر داخل ہوا سر ہمیں پولیس کا انتظار کرنا چاہیے ایڈم بے بسی سے بولا مگر وہ دونوں چوکھٹ عبور کر چکے تھے وہ بھی چاروں ناچار پیچھے آیا دروازے میں سے آخری داخل ہونے والا شخص ایڈم تھا اس کے اندر آتے ہی دروازہ ہلکی سی آواز سے بند ہو گیا راہداری تاریخ کہیں ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی تھی گویا پانی ٹپک رہا تھا وہ تینوں قطار کی صورت آگے بڑھتے گئے پھر کہاں ہے تمہارا خزانہ فاتح آنکھیں چھوٹی کیے اعتراف میں دیکھتا روشنی آگے ڈال رہا تھا ہوگا آگے ہوگا وہ بے چینی سے بولی دل تجسس سے لبریز تھا اس کے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے ایک موڑ موڑ کے وہ آگے آئے تو راہداری چوری ہو گئی دو مخالف سمتوں سے دو راہداریاں آ کے مل رہی تھیں اور دونوں میں پانی تھا اتنا کہ پاؤں ڈوب جاتے تالیہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا مگر وہ رکی نہیں وہ چلتی رہی پانی چل رہا ہے یہ سب کیا ہے اس سے وحشت بھی ہو رہی تھی پیر پانی میں ڈوب چکے تھے اور وہ عجیب پانی تھا جو لگتا تھا وائبریٹ کر رہا ہے دھیرے دھیرے اوپر چھت سے قطرے زور زور سے بہنے لگے ٹپ ٹپ پھر تڑا تڑ تالیا کو پہلی دفعہ لگا کچھ غلط ہے مگر نہیں وہ ہار نہیں مانے گی خزانہ آگے ہوگا کسی محفوظ جگہ پہ تو کہاں ہے تمہارا خزانہ تاشا صاحبہ وہ جو سب سے آگے تھا اور پانی برسنے کے باوجود آرام سے چلتا جا رہا تھا تنس سے بولا تالیہ نے جواب نہیں دیا ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی وہ پانی سے بھری دونوں راہداریوں کے ملاپ پہ موجود تھی یکا یک وہ ٹھہری بے یقینی سے اعتراف نے دیکھا پھر اوپر جھماکے سے کچھ یاد آیا دو دریاؤں کا سنگم برستی بارش اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مدھم روشنی میں دیکھنا چاہا وہ تنگ سے دو دریا تھے زمین بدلی تھی اس کے پیر کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے یہی تو اس کا خواب تھا دو دریاؤں کا سنگم وہ چونک گئی اپنے پیروں کو دیکھا وہ پانی اور مٹی سے لتھرے ہوئے تھے اس کے خواب علامتی نہیں تھے وہ مستقبل کا عکس تھے ہو بہو بہ کیوں گئی ہو چلو میں تمہارے خزانے والے ڈرامے کا ابھی فائنل شو ڈاؤن دیکھنا چاہتا ہوں آؤ وہ اسے رکتے دیکھ کے سختی سے بولا تو وہ چلنے لگی مگر حالت عجیب ہو رہی تھی اوپر چھت اندھیر تھی گویا آسمان ہو پانی برس رہا تھا وہ تینوں بھیگتے جا رہے تھے مگر چل رہے تھے دوسری یا دوسرا دریا اب سکڑتا جا رہا تھا یہاں تک کہ پتھروں سے بنی سوکھی روش نظر آنے لگی جیسے شروع میں دروازہ کھولتے ہی نظر آئے تھے اس کے آگے ایک اور دروازہ تھا ہو بہو پہلے جیسا دروازہ مگر نیا نکول لکڑی کی خوشبو تک آ رہی تھی پانی ٹپکنا بند ہو گیا تھا تمہارا خزانہ تو نہیں آیا ابھی تک تن سے بولتے ہوئے اس نے دروازے کی کفل میں چابی ڈالی تالیا خاموش رہی ایڈم البتہ بے چین سا لگتا سر ہمیں واپس جانا چاہیے کیا پتا آگے چاہے تالیا کے فرار کا رستہ ہو ان کے گینگ کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگ سکتے تالا کھول کے اس نے زنجیر اتاری چابی مدھم سے چمک رہی تھی تالیا کی آنکھیں چھوٹی ہوں اس پہ سے ابھرے تھے آٹھ آٹھ پانچ آٹھ آٹھ پانچ وہ الجھن سے بولا ایڈم چونکا اب مٹ رہے تھے اس دن اس پہ کوئی اور سے ابھرے تھے چودہ سو سینتیس چودہ سو سینتیس تالیا نے بے خودی کے عالم میں دوہرایا فاتح نے دروازہ کھول دیا سامنے سیڑھیاں تھیں وہ تینوں چاہنے اور نہ چاہنے کے درمیان اوپر چڑھنے لگے جس وقت فاتح اوپر موجود شیف ڈور کا ڈھکن ہٹا کے پرے رکھ رہا تھا تالیا کے ذہن میں وہی الفاظ گردش کر رہے تھے چودہ سو سینتیس چودہ سو سینتیس آٹھ سو پچاسی ایک جھماکے سے اسے یاد آیا تھا دانت تین دو روز قبل حالم کے گھر لاؤنج میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی پین خستہ فریقہ اور دیگر اشتہا انگیز لوازمات میز پر سجے تھے اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی تالیہ گھڑی دیکھ رہی تھی اس کو اسرا کی پینٹنگ بنانے جانا تھا مگر داتے نے اسے روک رکھا تھا یہ کتاب شکار بازوں کے متعلق ہے وہ ایک قدیم کتاب دکھاتے ہوئے بتانے لگی تالیہ نے توجہ دینے کی کوشش کی اس کے مطابق ان کے پاس ایک علم ہے جس سے وہ ایک ایسی چابی بنا سکتے ہیں جو خزانے کا دروازہ کھول سکتی ہے دیکھا یعنی خزانہ کرتا ہے تالیا چہک کے بول تالیا داتن سنجیدگی سے آگے ہوئی شکار بازو کے مطابق وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا کفل کھول سکتے ہیں جانتی ہو انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے کیا وقت وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تو تالیا کے ابرو اچنپے سے اکٹھے ہوئے وقت ہاں شکار بازوں کے مطابق اگر وہ وقت کے دروازے کو کھول لیں تو وہ وقت میں سفر کر سکتے ہیں کسی مستقبل کے زمانے میں جا سکتے ہیں کسی ماضی کے عہد میں واپس پہنچ سکتے ہیں داتن اس نے لیانا کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا تم نے بھی تو کیا تھا نا داتے نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف الجھن سے اس کو دیکھنے لگی میں نے کب جب تم چرچ میں پہلی دفعہ مسز ماریا کو ملی تھی تو تمہارا لباس عجیب تھا اور تم عجیب لہجے میں بولتی تھی تمہارے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور تم کسی گاؤں کا ذکر کرتی تھی کوئی تمہیں لینے نہیں آیا کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہارا گاؤں وہ سب اس زمانے کے نہیں تھے تمہارے بابا نے تمہیں ماضی کے کسی زمانے سے اس دروازے کے پار بھیجا تھا میں نہیں جانتی کیوں لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم اکیسویں صدی کی لڑکی نہیں ہو تم کسی پرانے عہد سے آئی تھے اس کو واقعی داتن کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا وقت کے سفر کا اصول ہے جو بھی روشنی کی رفتار سے تیز چل وہ وقت کی قید سے دور نکل آتا ہے کسی اور زمانے میں اور پیچھے اس کا زمانہ وہیں منجمد ہو جاتا ہے کیا کہہ رہی ہو جس سکے کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ مظفر شاہ کے زمانے کا ہے یعنی قریب چھ سو سال پہلے کا زمانہ تمہاری گردن کا یہ نشان بتاتا ہے کہ تم نے وہ دروازہ کھولا تھا یہ نشان صرف دروازہ کھولنے والوں کی گردنوں پہ ہوتا ہے وقت کی مہر اور مجھے یقین ہے کہ یہ دروازہ تم نے مظفر شاہ کے زمانے میں کھولا تھا پندرہویں صدی کے وسط میں وہ وقت وہیں رک گیا تھا تم آگے نکل آئی تھی اگر تم دوبارہ واپس جاؤ تو وہ دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نکلی تھی اسی لمحے اسی دن سے یہاں جتنے سال بھی گزر جائیں پیچھے وقت آگے نہیں بڑھا تھا اور میں وہاں دوبارہ جاؤں گی کیسے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی کیونکہ اس چابی کے آگے کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ایک دروازے کی چابی ہے اگر تم نے اس کو کھول لیا تو آگے دو دریا ہوں گے وہی دو دریا جو تم نے خواب میں دیکھے تھے ماضی اور مستقبل کے دریا ایک دفعہ تم نے وہ دریا پار کر لیے تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی میں اس لیے تمہیں روکتی ہوں اس ملون چابی کا پیچھا کرنے سے کیونکہ روانگی اور واپسی کا چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل ہو جائے گی دروازہ غائب ہو جائے گا تالیہ تم پندرہویں صدی میں واپس چلی جاؤ گی اسی دن میں جب تم گیارہ سالہ بچی کے طور پہ وہاں سے غائب ہوئی تھی تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی وہ دکھ سے کہہ رہی تھی تالیہ نے بد وقت اس کی باتوں کو ہضم کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں پندرہویں صدی کی ایک لڑکی ہوں ہاں وہ خواب یاد کرو جو اپنے بابا کے بارے میں تم نے دیکھے جنگل لکڑیاں مشلیں موم بتیاں تم کہتی تھی نا کہ ان میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے وہ زمانہ تھا قدیم زمانہ یعنی کہ میں پندرہویں صدی کے کسی لکڑ ہارے کی بیٹی ہوں جو شکار باز بھی تھا اور اس نے مجھے خزانہ لینے وقت میں آگے بھیج دیا میں نے دروازہ پار کر لیا اور میں سن دو ہزار میں آ گئی اور اگر اب میں واپس جاؤں تو اسی دن میں واپس جاؤں گی جب میں گیارہ سالہ لڑکی کے طور پہ دروازے کو عبور کر کے گئی تھی ہاں دروازے کے پار یہی شہر یہی ملک ہوگا تمہارا گاؤں تمہارے ماں باپ ہوں گے مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا یہ دو ہزار سولہ ہے وہ کوئی پندرہویں صدی کا سال ہوگا تم وقت میں پھنس جاؤ گی کبھی واپس نہ آنے کے لیے تم واقعی ان ساری فضولیات پہ یقین رکھتی ہو داتن جواب میں داتن آگے ہوئی اور سنجیدہ سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی یہ دنیا بہت عجیب ہے تالیا یہاں سب ممکن ہے ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس لیے کہ سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں اس نے ناک سے مکی اڑائی تو تمہارا مطلب ہے اگر میں نے وہ کفل کھول لیا تو میں واپس اس زمانے میں پہنچ جاؤں گی جب میں میں پندرہویں صدی کسی غریب ہارے کی بیٹی تھی اور میں وہاں پھنس جاؤں گی کیونکہ ایک چکر پورا کرنے پہ چابی تحلیل ہو جاتی ہے اس کی تنزیہ ٹون پہ داتن کی آنکھوں میں خفکی ابھری میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو لیکن اور تالیا ایک دم کھل کے ہنس پڑی داتن کا منہ کھل گیا ہنوز گردن پیچھے کو پھینک کے ہنسی جا رہی تھی پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا کیا دیو مالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں ہٹو بھائی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی پین کیک اور کری پف کی خستہ اشتہا انگیز خوشبو وہیں پھیلی رہ گئی فاتح نے لکڑی کا ڈھکن ہٹایا تو اوپر سے روشنی آ رہی تھی وہ تینوں باری باری باہر نکلے تو روشنی دیکھ کے لمحہ بھر کو محبوط رہ گئے رات کے ساڑھے گیارہ بجے دن جیسی روشنی وہاں آس پاس اونچے درخت تھے گھنے سر سبز اور اونچے دن نکلا ہوا تھا مگر درختوں کے بعد ٹھنڈی چھایا تھی جیسے اثر کا وقت ہو فاتح نے کلائی بلند کی اور گھڑی دیکھی ڈیجیٹل واچ رات کے ساڑھے گیارہ بجے کا وقت بتا رہی تھی اس کے ابرو اچنپے سے اکٹھے ہوئے گردن گھما کے تالیا کو دیکھا یہ کہاں لے آئی ہو تم ہمیں یہ تو کوئی جنگل ہے ساکت کھڑا ایڈم بول اٹھا تالیا نے گردن اٹھا کے اوپر آسمان کو دیکھا یہاں روشنی کیوں ہے یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لے آئی ہو ہمیں وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے خزانہ خوش گلے سے اس نے کہنا چاہا دروازے کے پار خزانہ ہونا چاہیے تھا کوئی قدیم خزانہ سر ہمیں واپس جانا چاہیے مجھے تو یہ عجیب سی جگہ لگ رہی ہے ایڈم قدرے پریشانی سے بولا اور واپس مڑا مگر پھر وہ دھک سے رہ گیا مجھے خزانے کی کہانیاں مت سناؤ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے فاتح سے ستالیہ سے مخاطب تھا وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی توانکو میرا خیال تھا یہاں خزانہ ہوگا مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے میرا یقین کریں سر ایڈم کی پھٹی پھٹی سی آواز آئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا وہ غصے سے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہا تھا تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو یہ تو طے ہے مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہم تو نیچے گئے تھے تو یہ جنگل کہاں سے شروع ہو گیا وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی سر ایڈم حواس باختہ سا پکار رہا تھا وہ دروازہ کہاں گیا جس سے ہم آئے تھے ان دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا زمین میں جہاں لکڑی کا ٹریپ ڈور تھا جس کو ہٹا کے وہ اوپر آئے تھے وہ اب وہاں نہیں تھا کچی مٹی برابر تھی وہ تینوں اونچے درختوں کے درمیان ایک جنگل میں کھڑے تھے تالیا نے بیگ نیچے پھینکا اور بے اختیار آگے بڑھی ایک درخت سے دوسرے درخت تک وہ ایک ایک تنے کو ہاتھ لگا کے ٹٹول رہی تھی جیسے کچھ کھوج رہی ہو خزانہ رستہ کوئی نشان مگر وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات خاموش پرسکون درختوں کے جھنڈ جو ہر جگہ پھیلے تھے اتنے گھنے درخت کے چند میٹر دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور اوپر ان کے پتے باہم گلے ملتے تھے جیسے سبز چھت سی بنی ہو چھت کے سوراخوں میں کہیں کہیں سفید آسمان جھلکتا تھا ایڈم پولیس کو کال کرو اور اپنی لوکیشن دو اسے آگے دوڑتے دیکھ کر وہ برہمی سے بولا تو شل کھڑے ایڈم نے سیل فون نکالا سگنل نہیں ہے میں خود کرتا ہوں فاتح نے اپنے فون کی سکرین روشن کی سگنل غائب تھے اس نے ایس او ایس بھیجنے کی کوشش کی بے سود اکتا کے چہرہ ہٹایا سنہرے بالوں والی لڑکی پریشانی سے ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی ہم کہاں ہیں وہ بے یقین سی خود سے بڑبڑا رہی تھی میرے سامنے اداکاری مت کرو تالیا اس کو اس کے نام سے پکار کے درستی سے پوچھا سفید شرٹ کے آستین چڑھائے وہ ابرو بھینچے شدید بیزار لگ رہا تھا یہ کوئی جنگل ہے ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا رین فارسٹ پانچ سو میٹر بھی نہیں چلے ہوں گے ہم میرے گھر کے اتنے قریب کون سا جنگل ہے بھلا مجھے بتاؤ تالیا یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں رات کے ساڑھے گیارہ بجے روشنی کیوں ہے مجھے نہیں معلوم وہ روحان سی ہو گئی خزانہ محل جزیرہ و عشرت کی زندگی سب جنگل کی خاک میں مل چکا تھا تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے بتاؤ مجھے سب کچھ بتاؤ میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے نہیں معلوم میرا اعتبار کریں مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے فاتح نے سر جھکایا اور انگلیوں سے آنکھیں مس لی گویا چند لمحے کو سوچا پھر آگے بڑھ گیا چند منٹ تک وہ آگے چلتا گیا درخت درخت نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ اب غصے کے ساتھ بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا واپس آیا تو وہ اسی طرح شل کھڑی تھی یہ کوئی الویژن ہے ہے نا اور تم ایلیژنسٹ ہو تم نے کسی فلم کا سیٹ بنایا ہے ایک الویژن جہاں تم جیسے لوگ شکار کو گھیر کے اس کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے اس کے راز credit card number bank passwords لے لیتے ہیں کیا تم میرے ساتھ اس وقت یہی کر رہی ہو وہ برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا تم ابھی تک مجھے کون کر رہی ہو میرا یقین کریں تو آنکھوں مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے وہ ایک دم زور سے چیخی ساری اداکاری سارے دکھاوے سارے مل میں غائب ہو گئے وہ پریشان تھی شدید پریشان مگر فاتح نے نفی میں سر ہلایا میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم یہ سب نہ جانتی ہو ایڈم ان دونوں سے بے نیاز زمین پہ اس جگہ بیٹھا جہاں وہ چیپ ڈور تھا اور وہاں سے پتے اور ٹہنیاں ہٹانے لگا نیچے مٹی ہی مٹی تھی وہ رہانسا سا سا ہو کر سیدھا ہوا ہم واپس کیسے جائیں گے وہ چابی وہ چابی کہاں ہے وہ چونکی فاتح نے اسے گھرتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر مٹھی باہر نکالی تو اس میں راکھ تھی پل بھر کو تو وہ ساکت رہ گیا پھر بے یقینی سے تالیا کو دیکھا کیا تم نے وہ میری جیب سے نکال دی کیا چیز ہو تم مگر تالیا کی نظریں اس کی مٹھی میں موجود راکھ پہ جم گئی تھی چابی راک ہو گئی تھی اس کا چکر پورا ہو گیا تھا نہیں اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا یہ شاید خواب ہے یقیناً میں خواب دیکھ رہی ہوں فاتح نے اکتا کے سر جھٹکا اور دوسری سمت میں آگے چلنے لگا درخت در درخت ایک مسلسل چڑیوں کے چہچہانے کا شور دور پانی کے چلنے کی آواز گویا کوئی جھرنا بہہ رہا ہو ہوا آسمان ہر شے حقیقی تھی اس نے درختوں کو چھو کے دیکھا نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا ملاقہ میں ایسا کون سا جنگل ہے یہ کوئی الویژن ہے یہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے اس نے موبائل فضا میں بلند کیا مگر وہ سگنل کیچ نہیں کر رہا تھا وان فاتح کی فرسٹریشن اور بے چینی بڑھنے لگی تالیا ایک درخت کے تنے سے لگی آنکھیں موندے کھڑی تھی یہ یقیناً ایک خواب ہے ابھی میں جاگ جاؤں گی وہ بڑ بڑا بھی رہی تھی دل میں بار بار کوئی کہتا کہ آنکھیں کھولو مگر نہیں یہ خواب ہی تھا اس کا اصلی خزانہ اس کا خزانہ اصلی تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دروازے کے آگے سنسان ویران جنگل کو نہیں وہ ابھی نیند میں ہے جب وہ جاگے گی تو وان فاتح کے گھر جائے گی خزانہ کنویں کے نیچے تھا وہ اسے ڈھونڈ لے گی ایڈم ابھی تک زمین پہ بیٹھا ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا پھر کسی خیال کے تحت رکا پولیس آنے والی ہوگی او ہاں پولیس سیڑیاں دیکھ لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی اس کی رنگت بحال ہونے لگی آنکھوں میں امید جاگی شکر ہے میں نے ان کو فون کر دیا تھا وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا تبھی وان فاتح واپس آتا دکھائی دیا بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور ناک پہ غصہ دھرا تھا این کے سامنے آ رکا آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ لڑکی کہ یہ سب کیا ہے تالیا نے آنکھیں کھولی جنگل ایک ٹھوس حقیقت کی طرح اس کے گرد موجود تھا توانکو اس کا دل ڈوبنے لگا ذہن خواب کے مفروضے سے نکلا تو پریشانی پھر سے چھانے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے میں صرف خزانے کے لیے آئی تھی مجھے کہانیاں مت سناؤ مجھے سچ بتاؤ تالیا وہ دو تین قدم قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا تالیا کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی میں کیا کروں جو آپ کو یقین آئے کہ میں بھی اتنی ہی ناواقف ہوں جتنی آپ ہیں میں سچ بول رہی ہوں وہ روحانسی ہو گئی عجیب وحشت ناک جنگل تھا عجیب ناراض شخص تھا آخر آپ پورا سچ بتا کیوں نہیں دیتی آپ کو کہاں ملی یہ چابی کس نے بتایا نیچے خزانہ ہے زمین پہ بیٹھا ایڈم جھلا کے بولا میں اس چابی کو خواب میں دیکھتی تھی میرا خیال تھا اس کے پیچھے خزانہ ہے مگر میری دوست کہتی تھی کہ خزانہ نہیں ہے بلکہ وہ ٹھٹک کے رکی ایک دم شل ہو گئی ہو ایسے جیسے کسی نے سر پہ بیلچا دے مارا ہو بلکہ فاتح نے غور سے تالیا کو دیکھتے ابرو اٹھائی نہیں تالیہ نے نفی میں سر ہلایا وہ فضولیات بول رہی تھی یہ ممکن نہیں ہے وہ بے یقین تھی کیا مجھے بتاؤ کیا کہا اس نے وہ کہتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ اس دروازے کے پار دو دریا ہیں ماضی اور مستقبل کے ان کو پار کر کے میں وقت میں پیچھے چلی جاؤں گی کسی قدیم عہد میں جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی مگر یہ ممکن نہیں ہے کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا ظاہر ہے کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا وہ اکتا گیا کر سکتا ہے ایڈم کی آواز پہ دونوں نے گردن موڑی آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا اگر روشنی کی رفتار سے تیز چلو تو انسان ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے اور اس کی واپسی تک وقت رک جاتا ہے وہ تحیر سے کہتا آگے آیا اس کی حیرت بھری نظریں تالیہ پہ جمی تھی تو آپ واقعی پمبورو میں سے ہیں پمبورو کے بارے میں ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ وہ وقت میں سفر کر سکتے تھے انہوں نے دروازے بنائے تھے جن میں چابی ڈالنے سے وقت کا کفر کھل جاتا تھا آپ کی گردن پہ نشان ہے آپ پمبورو ہیں بچپن میں ایک کہانی سنی تھی میں نے کہ یہ نشان صرف مسافروں کی گردنوں پہ ہوتا ہے کیا واقعی ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا ہے شٹ اپ ایڈم وہ بیزاری سے بولا فضول باتیں مت کرو یہ سب اس لڑکی کا کوئی ڈرامہ ہے اس کو سب معلوم ہے مجھے کچھ نہیں معلوم میں سچ کہہ رہی ہوں میں صرف فضانے کے لیے تم اور تمہاری کہانیاں فاتح سر جھٹک کے پلٹ گیا اور موبائل دیکھنے لگا Google map no signal wifi G P S mobile data کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا اس کی گردن جھکی تھی تالیا اور ایڈم کی نظریں اس کی گردن پہ جم گئی آپ کی گردن پہ بھی نشان ہے سر ایڈم متحیر سا بولا تو وہ چونکا پھر بے اختیار گردن کی پشت کو چھوا انگلیوں نے کھال میں کوئی فرق محسوس کیا تھا جو اس کے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہونے لگی ایڈم نے اپنے سیلسس کی گردن کی تصویر بنائی اور اسکرین اس کے سامنے کی یہ تو چیتالیہ نہیں بنا سکتی ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہی ہوں وہ اسکرین پہ اپنی گردن کی پشت دیکھ کے منجمند ہو گیا یہ بنا درد کے جلنے کا نشان تھا نہیں تالیہ پریشانی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا سکے پہ مظفر السلطان لکھا تھا ایڈم تیز تیز بول رہا تھا پہلے چودہ سو سینتیس لکھا رہا تھا مگر یہاں آتے ہی آٹھ آٹھ پانچ لکھا آنے لگا ان ہنسوں کا کیا مطلب ہے وہ اچن پہ سے بولی وان فاتح ابھی تک اسکرین پہ تصویر دیکھ رہا تھا یہ سال دو ہزار سولہ ہے اسلامی کیلنڈر کا چودہ سو سینتیسواں سال مگر یہاں آتے ہی آٹھ سو پچاسی لکھا نظر آنے لگا آٹھ سو پچاسی ہند سے بدل کے آٹھ سو پچاسی ہو گئے یعنی عیسوی کیلنڈر کا فورٹین ففٹی نائنواں سال پندرہویں صدی کا وسط وہ دھک سے رہ گیا پندرہویں صدی سے مراد چودہ سو ایک سے پندرہ سو تک کے تمام سال ہوتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو ایسا ممکن نہیں ہے ایڈم تالیہ کو وحشت ہونے لگی چودہ سو انسٹھ سن عیسوی یا آٹھ سو پچاسی سن ہجری وہ سال تھا جب سلطان مظفر شاہ کا انتقال ہوا تھا شاید ہم واقعی مظفر شاہ کے دور میں پہنچ گئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ تڑپ کے پیچھے ہوئی میں ملیشیا کی ہی ایک لڑکی ہوں میں کوئی پندرہویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی نہیں ہوں اچھا یہاں دن نکلا ہوا ہے چیتالیہ یہاں موبائل سگنلز کام نہیں کر رہے جب پولیس آئے گی تو میں ان سے کہوں گی کہ تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ گرفتار کر لیں ایڈم کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو فاتح غصے سے بولا مگر اس کی آواز میں ویسی گرج نہیں تھی سر پمبورو کی کہانیاں سب نے سن رکھی ہیں شاید وہ کہانیاں سچ ہوں ہم واقعی پندرہویں صدی میں یہ اس لڑکی کا کوئی کرتب ہے مجھے اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں وہ ابھی ماننے کو تیار نہیں تھا پہلے اس نے میرے گھر سے فائل چرائی پھر تالیا تڑپ کے اس کی طرف گھومی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے آپ کی فائل چرائی ہاں گواہ ہے میرے پاس اچھا کیا دیکھا گواہوں نے مجھے بھی تو پتا چلے تالیہ کی آواز بلند ہو گئی چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے فاتح کے ابرو اسی طرح تنے رہے تم اشر کی پارٹی سے اپنی کار لینے میرے گھر آئی جب گھر میں ہم لوگ نہیں تھے پھر تم نے میرے لاکر سے مگر چالیا تو گھر نہیں آئی تھی ایڈم حیرت سے بول اٹھا ان کی کار تو میں خود ان کے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا فاتح کے الفاظ وہیں ٹوٹ گئے اس نے ابرو اٹھا کے ایڈم کو دیکھا تم گئے تھے جی مجھے مسز اسرا نے کہا تھا کہ کار چیتالیہ کے گھر چھوڑا چیتالیہ تو ٹیکسی لے کر سیدھی اپنے گھر گئی تھی فاتح نے تالیہ کو دیکھا جو چپتی خاموش نظروں سے اسے گور رہی تھی پھر اس نے دوبارہ ایڈم کو دیکھا تمہیں اسرا نے کہا تھا جی اور آپ کو بتانے سے منع کیا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس لیے چیتالیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا اچھا تبھی مسز اسیا نے مجھے اگلے دن آپ سے ملنے نہیں دیا اور اچھا ٹھیک ہے بس اس نے برہمی سے ہاتھ اٹھا کے روکا تالیہ کی سلگتی نظریں ابھی تک اس پہ جمی تھیں وہ ماتھے پہ بل لیے پلٹا اور ایک طرف چلتا گیا وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا تھا صاف ظاہر تھا تھوڑی دور وہ ایک درخت تلے رک گیا ان دونوں کی طرف پش کیے اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں کرد سے بند کی اسرا تم اشر کے ساتھ اف وہ دونوں وہاں خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے پھر تالیہ نے ایک نگاہی غلط ایڈم پہ ڈالی یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری حمایت کی ہے میں تو وہ سب بھول جاؤں گی جو تم نے کیا ایڈم نے جواباً خفگی سے اسے دیکھا میرا کیا قصور ہے میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ دروازہ مت کھولے مگر چپ کرو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے وہ ناک سے مکھی اڑاتی جھلا کے بولی چند لمحے خاموشی سے گزر گئے فاتح فاصلے پہ خاموش کھڑا رہا تالیا درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی اور ایڈم ایک پتھر پہ بیٹھا رہا مجھے یقین تھا کہ خزانہ ہے کچھ دیر بعد وہ خود سے بولی تھی خزانہ ہونا چاہیے تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خزانہ نہ ہو آپ کو ابھی خزانے کی فکر ہے ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں چیتالیہ ایڈم بگڑا تو تالیہ نے گھر کے اسے دیکھا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ خزانہ میرے لیے کیا تھا میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی پندرہویں صدی ہوئی تو ہم اگر واقعی وقت میں پانچ سو ستاون برس پیچھے چلے گئے ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے اس نے اوپر دیکھا یہاں سے نکلنے کا کوئی دستہ ہوگا میں ڈھونڈتی ہوں بیگ کندھے پہ ڈالتی وہ شمال کی جانب چل دی مٹی پتھر ٹہنیاں وہ ہر شے کو جوگر سے بھول کرتی درختوں کے درمیان آگے بڑھتی گئی چند منٹ ہی چلی ہوگی کہ اسے احساس ہوا یہ جنگل اصلی تھا اور بہت گھنا تھا تالیہ مراد کا دل بیٹھنے لگا یہ خزانے کا لالچ اسے کہاں لے آیا تھا کیسی جگہ تھی کون سی دنیا تھی یہ تم پندرہویں صدی کی لڑکی ہو تالیا کسی غریب لکڑ ہارے کی بیٹی جو کسی وجہ سے وقت میں سفر کر کے آگے نکل آئی تھی تم واپس جاؤ گی تو وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم گئی تھی جہاں سے مراد نے اپنی گیارہ سالہ بیٹے کو کھویا تھا داتن کی آواز گونجنے لگی اس وحشت زدہ جنگل میں تو داتن کی آواز کی بات بھی سنائی دیتی تھی اسے خوف سا آنے لگا فوراً پلٹی اور تیز تیز واپسی کے لیے قدم اٹھائے ابھی وہ ایڈم اور فاتح سے چند میٹر ہی دور تھی کا پیر رکھتا وہ اوندے منہ نیچے گری فاتح چونک کے گھوما پھر تیزی سے اس کی طرف آیا ایڈم بھی جگہ سے اٹھا گرتے ساتھ ہی وہ کراہی مگر ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کے فورن سے اٹھے اور کپڑے جھاڑے منہ پہ گلی مٹی لگ گئی تھی اس نے ہتیلی سے وہ صاف کی پھر ٹھٹکی میرے خواب کون سی خواب وہ جو اس کو گرتے دیکھ کے تیزی سے آیا تھا سنبھلتے دیکھ کے چہرے پہ وہی بزاری واپس لائے رک گیا تھا میرے خواب وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ جنگل ہم تینوں تھے ادھر اور ہماری گردنوں میں پھندے تھے وہ خود سے بول رہی تھی جیسے بالکل محبوط ہوئے تو میرے خواب علامتی نہیں تھے وہ ہو بہو مستقبل کا عکس تھے اور کیا دیکھا تھا تم نے خواب میں وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا سوال پہ تالیا پہلے چونکی پھر ماتھے پہ بل ڈال دیے ہاتھ جھاڑے اور کچھ نہیں کہتی آگے بڑھ گئی جنگل میں تیز روشنی محض آدھے گھنٹے میں گھوپ اندھیرے میں بدل جاتی تھی جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا چند منٹوں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا پرندوں کی چہچہٹ اونچی ہونے لگی اور جھرنے کے بہنے کی آواز البتہ برابر سنائی دے رہی تھی درختوں کے درمیان ایک کتے پہ ایڈم کہیں سے تین پتھر اٹھا لیا تھا بڑے بڑے تین پتھر اور خود ایک پہ بیٹھ گیا تھا اب اس ڈوبتی شام میں وہ بار بار گھڑی دیکھ کے ان کو تسلی دے رہا تھا پولیس ہمیں لینے آ جائے گی کوئی تو آ جائے گا ان کو وہ سیڑھیاں مل جائیں گی اور پھر وہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائیں گے تالیا ساتھ والے پتھر پہ بیٹھے اس کو سنتی رہی فاتح کا پتھر خالی تھا وہ دور ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا ہاتھ میں ٹہنی لیے اس سے پتے توڑ توڑ کے پھینک رہا تھا گاہے بگاہے موبائل نکال کے دیکھتا نو سگنل پھر ایڈم بھی خاموش ہو گیا پرندے گنگناتے رہے جھرنے کا پانی بہتا رہا اور حقیقت ہر گزرتے پل گہری ہوتی گئی اٹل اور ٹھوس یہ الویژن نہیں تھا یہ واقعی کوئی جنگل تھا کس زمانے کا تھا کوئی واقف نہ تھا وہاں زمان اور مکان کے سارے پیمانے ختم ہو چکے تھے کوئی نہیں آیا ابھی تک تالیا نے کلائی پہ گھڑی دیکھی کوالا لمپور کے وقت کے مطابق رات کے ڈھائی بج رہے تھے مگر یہاں اندھیرا ابھی چھایا تھا کوئی آ جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وان فاتح غائب ہو جائے کوئی ان کو لینے نہ سارے ملک میں کہرام مچ جائے گا پتھر پہ بیٹھے ایڈم نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے تسلی دی تالیا نے گھور کے اسے دیکھا خیر میں بھی کوئی لاوارث نہیں ہوں رات گھر نہ پہنچی تو وہ موٹی میرے لیے بھی آ جائے گی دیکھنا کون موٹی وہ حیران ہوا میری برائلر مزی جیسی دوست لے آنا ایسے کیا دیکھ رہی ہوں کسی کو یوں موٹی نہیں کہتے چتالیا وہ برا مان گیا میں تو اس کو کالی اور بدسورت بھی کہتی ہوں وہ اونچے پتھر پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور چہرے دائیں ہاتھ ہتھیلی پہ گرا رکھا تھا کیوں ایڈم کی آنکھیں صدمے سے کھل گئی درخت تلے بیٹھا فاتح ٹہنی سے پتے توڑ توڑ کے پھینکتا جا رہا تھا کیونکہ اس سے کوئی اور پیار نہیں کرتا دوست مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں اور بچے غرض کے لیے کوئی اس کو صحیح غلط نہیں بتا سکتا وہ پچاس سے اوپر ہے مگر اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے ڈاکٹر اس نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے چاکلیٹ اور جنک فوڈ کھاتی رہی تو وہ جلد مر جائے گی میری نصیحتوں اور لیکچرز کا جب اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے اسے موٹی کالی اور بدصورت مرغی وغیرہ کہنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے وزن اور صحت کا احساس کرے یہ تو غلط بات ہے اسے بہت برا لگا تو کیا کروں موٹی کہنے پہ وہ برا ہی نہیں مناتی تھی بدصورت کہتی ہوں تو اب پتلا ہونے کے طریقے گوگل کرنے لگی ہے دو چار نام اور رکھوں گی تو اپنے وزن کو سیریسلی لے گی اپنی لاپرواہی اور بد احتیاطی کی وجہ سے موٹے ہونے والوں کو بار بار ان کی صحت کا احساس دلانا چاہیے کیونکہ انسان جتنا پتلا اور فٹ ہو وہ اتنا ہی خوش اور موٹیویٹیڈ رہتا ہے وہ چونکہ ایک عورت ہے اس لیے اگر کسی اور وجہ سے ڈائٹ پہ نہیں جائے گی تو کم از کم اچھا لگنے کے لیے چلی ہی جائے گی پھر بھی چیتالیا یہ کافی بہرحمانہ انداز ہے تالیا نے تندہی سے اسے گھورا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ تالیا تمہاری کوئی ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہے جو سادہ اور معصوم سی ہو میں کرمنل ہوں اور کرمنلز ایسے ہی ہوتے ہیں ہاں پھر ناک سکوڑ کے منہ پھیر لیا دفتن پاتے درخت تلے سے اٹھا نے کنکھیوں سے دیکھا وہ اب اس طرف آ رہا تھا وہ چہرہ موڑ کے دوسری طرف دیکھی گئی وہ اس کے کے سامنے پتھر پہ آ بیٹھا بولنا شروع کرو انداز خصیلا نہ تھا مگر نرم بھی نہ تھا وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی کیا سب کچھ بتاؤ مجھے شروع سے سچ سچ اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں میں تو جھوٹی اور چور ہوں نا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سلک کے بولی وہ ہنوس اسے انہی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے اور سفید شرٹ کے آستین اوپر چڑھا رکھے تھے وہ جس فاتح سے واقف تھی اس سے مختلف نظر آتا تھا سچ کی پہچان ہو جاتی ہے جیسے آپ کو مسز زسرا کی باتوں کی ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے تم نے میری فائل میں نے آپ کی فائل چرائی ہے بالکل چرائی ہے لیکن آپ کے گھر سے نہیں فاتح نے بے اختیار ابرو اٹھایا مطلب ایڈم بھی حیران سا سے دیکھنے لگا میں نے وہ اشر محمود کے سیف سے چرا کے آپ کو واپس کی ہے وہ اسی طرح چبا چبا کے بولی گلے میں آنسوں کا گولا سا اٹکا فاتح نے اچنتے سے اسے دیکھا ایکسکیوز می تالیا آگے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی کیا میرا میجک شو اچھا نہیں لگا آپ کو وان فاتح پل بھر کو وہ بالکل ساکت رہ گیا پلک تک نہ جھپک سکا پھر پتلیاں حیرت اور بے یقینی سے سکوڑی تم نہیں کیا کبھی کسی جادوگر کو اسٹیج پہ کھڑے ٹرک کا راز بتاتے دیکھا ہے آپ نے وان فاتح مگر بیک اسٹیج تو بتایا جا سکتا ہے نا آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالی مگر میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی توقعات کے برعکس ہوں سر ایسی خواہش نہ کرے تو اچھا ہوگا فاتح کی قوت گویائی چند لمحوں کے لیے زائل ہو گئی تم تم حالم ہو کوئی مجھے بھی بتائے حالم کون ہے ایڈم نے سے باری باری دونوں کو دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے تینوں پتھروں کے گرد اگے درخت اندھیرے میں ڈوبے خاموشی سے ان کو سن رہے تھے کیا اب آپ میری بات کا یقین کریں گے وہ شکوے سے بولی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے فاتح نے سرس سے بات میں ہلایا بولنا شروع کرو اس کا سارا غصہ کوف تھکارت سب غائب ہو گیا تھا تالیا نے پہلے اسے دیکھا پھر ایڈم کو اچھا ہو اگر آپ لوگ مجھے جج نہ کریں تم بولنا شروع کرو تالیہ سچ بولنا صرف شروع میں مشکل لگتا ہے پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا جاتا ہے وان فاتح کی آواز میں نرمی تھی وہ متوجہ تھا سنجیدہ تھا کچھ بدل گیا تھا میجک شو کے الفاظ کے ساتھ ہی سارا سما بدل گیا تھا تالیا نے گہری سانس لی آنکھوں کے کنارے رگڑے اور اندھیر درختوں کو دیکھ کے کہنے لگی میرا اصل نام تالیا مراد ہے میں گیارہ برس کی عمر میں ایک چرچ میں پائی گئی تھی پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں لیکن اب اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا جہاں گھنے درختوں کے پار گہرا پڑتا آسمان دکھائی دے رہا تھا ایڈم نے ٹارچ جلا دی تھی جس سے سفید نیلی سی روشنی تینوں پتھروں کی گرد پھیلی تھی اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ شاید داتن درست کہتی تھی میں واقعی پندرہویں صدی کے کسی لکڑ ہارے کی بیٹی ہوں جو پمبورو تھا اس نے چابی بنائی تھی جانے کس قسم کی میرے باپ کو خزانہ چاہیے تھا گاؤں کے لیے شاید اس نے مجھے وقت میں آگے بھیج دیا اور میں اکیسویں صدی میں آ گئی یتیم خانے کی منتظم نے مجھ سے میرا بریسلیٹ اتروا لیا تو چابی ٹوٹ گئی اور میری یاداشت ختم ہو گئی وہ دونوں اسے سن رہے تھے جنگل پہ اندھیرا چھا رہا تھا پرندوں کی آوازیں دم توڑ رہی تھی اب تالیا میں کچھ سال یتیم خانے میں رہی پھر ایک فیملی مجھے اڈاپٹ کر کے لاہور لے گئی وہ میرے اوپر ظلم کرتے تھے میں نوکرانی کی طرح بڑی ہوئی جیب خرچ اور کھانے کے لیے مجھے چوری اور جھوٹ کی عادت پڑ گئی میں چھوٹی باتوں پہ بڑے جھوٹ بولتے ہوئے بڑی ہوئی سات سال پہلے انٹرنیٹ پہ رشتہ ڈھونڈ کے میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھایا تم شادی شدہ ہو تالیہ نے جھکے سر کے ساتھ گردن ہلائی وہ کوالم پور میں رہتا تھا وہی آدمی جو اس روز تم نے دیکھا تھا ایڈم فاتح نے فوراً ایڈم کو دیکھا جس نے اس سے بات میں سر ہلایا ایئرپورٹ پہ آئی تو پتہ چلا وہ میرے ذریعے منی لانڈرنگ کرنا چاہتا ہے میں ایئرپورٹ سے بھاگ گئی داتن کے ساتھ پھر اس سے طلاق لے لی اور وہ بولتی گئی رات گہری پڑتی گئی کوالالمپور میں گزارے سات سال حالم بننا اور لوگوں کی چیزیں چرا کے واپس ڈھونڈ لانے کی فیس لینا گھائل غزال خزانہ وہ سب بتاتی گئی اپنے خواب تمام جزیات کے ساتھ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ گھائل غزال نکلی ہے وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا تالیہ نے شاکی کی نظریں اٹھائی آس پاس اندھیرا تھا مگر چاند کی چاندنی کے باعث وہ صاف نظر آ رہا کیونکہ سچ بولنا مجھے مشکل لگتا ہے اب کیسے بول رہی ہوں وہ زخمی سمجھ کر آئی کیونکہ اب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دونوں نے چونک کے اسے دیکھا کیا سوری ایڈم مگر ہمیں کوئی لینے نہیں آئے گا ہم وقت کی قید میں پھنس چکے ہیں اور اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے چابی تحلیل ہو چکی ہے دروازہ غائب ہو گیا ہے اور اب چونکہ آپ فاتح کو دیکھا مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے ہاں میں چور ہوں ہوں جھوٹی بھی ہوں پھر کیا کر لیں گے آپ لوگ سوائے مجھ سے نفرت کے نہیں میں تمہیں جج نہیں کروں گا وہ اب کے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا نہ غصہ نہ کوئی ترہم تم نے کہا تم اس کام کو چھوڑنا چاہتی تھی میرے لیے یہی بہت ہے کہ تمہیں احساس تھا میں ماضی میں رہنے والوں میں سے نہیں مگر ایڈم کا ذہن تالیا کے بے رحم الفاظ پہ اٹک گیا تھا آپ ہمت کیوں ہار رہی ہیں پولیس ہمیں لینے آ جائے گی کوئی نہیں آئے گا ایڈم ہم واپس نہیں جا سکتے وہ تلفی سے بولی آئے گا ضرور آئے گا میں پازیٹو ہوں سر کیا انسان کو مثبت نہیں ہونا چاہیے اس نے دکھی ہو کر فاتح کو مخاطب کیا فاتح نے جواب نہیں دیا وہ گردن اٹھا کے اوپر دیکھنے لگا آسمان سے آوازیں آ رہی تھیں گڑ گڑاہٹ ذرا سی بجلی چمکی اور پھر تڑا تر بارش برسنے لگی یا اللہ تالیا نے بکلا کے بیک پیک سر پہ تانا تینوں تیزی سے کھڑے ہوئے مگر بچھاڑ اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں میں ہی بھیگ گئے ہمیں کوئی شیلٹر ڈھونڈنا ہوگا فاتح نے ٹارچ اٹھا کے روشنی ایک طرف پھینکی پولیس آئے گی کوئی تو آئے گا ایڈم اسی طرح مقموم سا کھڑا بھیگ رہا تھا اسے اور کسی بات کی پرواہ نہ تھی میں نے اس طرف چٹانیں دیکھی تھی میرے ساتھ آؤ تم دونوں ایڈم میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آؤ تو بلند آواز میں بولا تو ایڈم چونکا اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگا مگر وہ غائب دماغ تھا جنگل میں اندھیرا تھا اور چاندنی مدھم سی درختوں کے درمیان پہنچ رہی تھی وہ بھی اس لیے کہ پورے چاند کی رات تھی ورنہ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی پوری داخل نہ ہو پاتی تھی چلو ایڈم وہ بار بار رک جاتا تو تالیا کو جھڑک کے کہنا پڑتا فاتح رامزل سب سے آگے تھا ٹارچ کی روشنی رستے میں پھینکتا وہ رستہ دکھا رہا تھا درختوں کے درمیان پتھروں کیچڑوں پتوں اور سکھی ٹینیوں کا خاردار رستہ جس کو وہ تینوں آگے پیچھے عبور کر رہے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں تڑ تڑاتی بوندوں کے درمیان وہ چلا کے بولی اس طرف ایک چٹان میں کھوسی بنی تھی وہ مڑے بغیر تیز تیز چلتا جا رہا تھا مزید کتنا چلنا پڑے گا وہ تیورا کی دھواں وہ مکمل بھیگ چکا تھا بال ماتھے پہ گیلے ہو کے جمے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا اس کے رکنے پہ وہ بھی ہڑبڑا کے رکی تم پکنک پہ آئی ہو یہاں ہاں میں بس پوچھ رہی تھی وہ خفیف ہوئی وہ اس سے گھور کے واپس مڑا اور تیز تیز چلنے لگا چند منٹ وہ گھنے اندھیر جنگل میں چلتے رہے ساری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی سارے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے کائنات بس اس جنگل تک محدود تھی اور وہ اس میں موجود واحد انسان تھے جیسے طوفان نو ابھی ابھی گزرا ہو پانی سمٹ چکا ہو اور ان کو دنیا پھر سے آباد کرنی ہو ایسی حسین وحشت ایک دہلان کے نیچے کھو سی بنی تھی چھوٹا سا ہار جو پتھروں کے گرنے کے باعث بن گیا تھا اس کا دھانا کھلا اور وہاں پانی کا تالاب سا بنا پڑا تھا فاتح اس کے کنارے آ رکا اور اسے اشارہ کیا اندر آ جاؤ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اندر بارش نہیں تھی خشک بھورے پتھروں کی غار جیسے کوئی محفوظ صاحبان اس نے بیگ اتار کے نیچے پھینک دیا سکون سا محسوس ہوا تھا اندر آؤ ایڈم فاتح ابھی تک غار کے دھانے پہ کھڑا بھیگ رہا تھا ایڈم قدرے سست روی سے غار میں آیا اور سیدھا ایک کونے میں جا کھڑا ہوا ان دونوں کے سائبان میں آ جانے کے بعد وہ اندر داخل ہوا کیا کوئی بھی ہمیں بچانے نہیں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غائب ہو جائیں اور کسی کو پرواہ بھی نہ ہو ایڈم وہیں کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑی گٹنوں پہ ٹکا دی وہ داس دکھائی دیتا تھا فاتح نے ٹارچ جلا رکھی تھی جس کی روشنی غار کی دیوار پہ گر رہی تھی پورا غار نیلی سرمئی روشنی سے روشن ہو گیا تھا کوئی نہیں آئے گا ایڈم بغیر چابی کی کوئی وہ دروازہ کیسے کھولے گا یاد ہے تمہارے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا کے بولی مگر ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے یقیناً کوئی آئے گا اور ہمیں بچا دے گا فاتح خاموشی سے متصل دیوار کے ساتھ کھڑا تھا وہ مسلسل ٹارچ کا بٹن جلاب بجا رہا تھا غار میں روشنی پھیلتی پھر اندھیرا چھا جاتا پھر روشنی پھر اندھیرا وہ کچھ سوچ رہا تھا کوئی نہیں آئے گا ایڈم ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں ایڈم کی آنکھوں میں کچیا سی اب ہے کیا کسی کو ہماری پرواہ بھی نہیں ہوگی میں بتا رہی ہوں نا ہم نے دروازہ بند کر دیا تھا مگر ایڈم نے سر دونوں بازوں میں چھپا لیا یا اللہ میرا کیا قصور تھا وہ بے بسی سے روحانسا ہوئے کہہ رہا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ چیتالیہ ہمیں اس مصیبت میں پھنسائیں گی تو میں کبھی بھی ملاقہ نہ آتا کیئر سے بھی دور بھاگ جاتا میں نے پھنسایا ہے مصیبت میں وہ غصے سے بلبلائی کتنا کہا تھا مجھے سکہ دے دو تمہیں خود شوق ہوا تھا سراغ بننے کا ہم تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں تھا کچھ بھی بننے کا اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا میری شادی ہے دو ماہ بعد میری ایبو اور بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے تمہیں لگتا ہے مجھے شوق تھا اس جنگل میں پھنس جانے کا میں کیل میں کتنی خوش تھی میرے کتنے خواب تھے تم سوچ بھی نہیں سکتے میں بھی میں خوش تھا مجھے نہیں چاہیے تھا آپ نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا تھا سارا قصور تمہارا ہے تم فاتح صاحب کو بھی درمیان میں لے آیا اور تم نے نے مجھے مشکل میں میں ڈالا ہے تمہیں نہیں وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور تالیاں کھڑی تھی دونوں ایک دوسرے کی طرف چہرہ موڑے تیز تیز بولے جا رہے تھے وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ان دونوں کو دیکھے گیا افسوس سے ناپسندیدگی سے بارش تھم گئی تھی جیسے وہ ایک لمحے میں اچانک سے شروع ہوئی تھی ویسے ہی اچانک سے تھم گئی وہ دونوں ابھی تک ترکی ب ترکی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے فاتح غار سے سے باہر نکل آیا پتوں اور سوکھی ٹہنیوں اٹی زمین کی مٹی گیلی ہو چکی تھی پھسلن زدہ اور گیلی دو قدم چلنا محال تھا وہ ٹارچ کی روشنی سامنے پھینکتا چند میٹر دور چلتا آیا یہاں ایک بڑا سا گڑھا بنا تھا جس میں بارش کا پانی تالاب صورت جمع ہو گیا تھا وہ اس کے کنارے اور سامنے دیکھا پانی کے دوسرے کنارے پہ آریانہ کھڑی تھی زخمی سمجھ کر آیا اسے کبھی خواب نہیں آتے تھے جتنی ڈسٹرب وہ سوئے وہ خواب نہیں دیکھتا تھا آریانہ تو اسے کبھی خواب میں نہیں دکھائی دی تھی اسرا کے خوابوں میں وہ اکثر آتی تھی البتہ جب وہ بہت پریشان ہوتا تھا وہ تصور کرتا تھا کہ آریانہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ اس سے بات کر رہا ہے صبح جاگنگ پہ جاتے ہوئے کبھی اپنے میرر کے سامنے باندھتے ہوئے وہ اپنا ذہن کلیئر کرنے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اپنا مسئلہ اس تخیلاتی آریانہ کے سامنے رکھا کرتا تھا جو دراصل اس کے سب کانشیس مائنڈ سے نکات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتی اور اس کو جواب دیتی تھی وہ جانتا تھا وہ خود سے باتیں کر رہا ہے مگر اسے آریانہ کو اس گفتگو کا مخاطب بنانا اچھا لگتا تھا ڈیڈ وہ سفید لباس میں ملبوس ہیئر بینڈ لگائے سامنے کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی ہاں بیٹا آپ پریشان ہیں بہت زیادہ کیوں میں میں میں پھنس پھنس گیا گیا ہوں ہوں آریانہ اس جادوئی دنیا وہ بے بستی سے بولا تھا اور آپ غصہ بھی ہیں ہاں مجھے ان دونوں پہ بہت غصہ آ رہا ہے جو ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں مجھے لوگوں کا مظلوم بننا اچھا نہیں لگتا تو لوگ کیا کریں وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی غور سے اس کو دیکھ رہی تھی دونوں کے درمیان بارش کے پانی سے بھرا نالا تھا اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے اور یہ سمجھ کہ وہ کیا کریں کیا مطلب کیا کریں اس نے خبکی سے بھویں بھینچی دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ خبکی سے کہہ رہا تھا اور جو برے واقعات سے ہمارا دل غم کا شکار ہو جاتا ہے اس کا کیا ڈیڈ وہ یاسین سے پوچھ رہی تھی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں اس کے ہیئر بینڈ سے نکلتے بال اڑ رہے تھے انسان برے واقعے کو اپنی یادوں میں خود اچھا واقعہ بھی بنا سکتا ہے کیسے آریانہ کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے یہ دیکھ کے کہ غلطی کہاں ہوئی اور شکر ادا کر کے کہ اس سے ایک سبق سیکھنے کا موقع ملا قدرے آرام سے بول رہا رہا تھا تھا اس اس کا ذہن دھیرے دھیرے ریلیکس ہو کیا آپ مصیبت کو فیس کر رہے ہیں جو آپ کو پھانسی ہوئے کم از کم کسی کو الزام نہیں دے رہا مگر آپ لیڈر ہیں ڈیڈ لیڈر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے آپ کو وہ چرواہا بننا ہے جو سرکش بھیڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے کام لینا جانتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہے مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے خود بھی ان حالات کو قبول نہیں کیا ابھی میرا ایک ملک ہے پیچھے جانا مجھے ایک ملک چلانا ہے وہ ملک اب پیچھے رہ گیا ہے ڈیڈ اس کے الفاظ وان فاتح کے دل میں بھالے کی طرح کھپ گئے تکلیف اتنی تھی کہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگی میں نے اتنے سال ایک مقصد کے لیے کوشش کی ہے وہ وہ میرا ملک ہے آریانہ مجھے اگلے ہفتے تک الیکشن کے لیے پیپرز جمع کروانے ہیں درد اس کے دل سے ہوتا سارے جسم میں سرایت کر رہا تھا اب وہ سب ختم ہو گیا ہے ڈیڈ اب آپ کو اس جنگل کو قبول کرنا ہوگا اس نے نفی میں سر ہلایا اور دو قدم پیچھے ہٹا آنکھوں میں بے پناہ زخمی پن تھا میرے بغیر میرے ملک کا کیا ہوگا آپ کو اس وقت یہ سوچنا ہے صرف کہ آپ کے بغیر آپ کا کیا ہوگا وہ بھی دکھی لگ رہی تھی کیا میرا ملیشیا وقت کی دھول میں غائب ہو گیا ہے اس کی حلق میں کچھ پھنسا ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کسی موقع پہ ظاہر ہو جائے ڈیڈ مگر اس وقت آپ سلطنت ملاقہ میں ہیں یہ جنگل اور اس سے مقابلہ کرنا ہی سب سے بڑی لڑائی ہے میں کچھ نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے ڈیڈ وہ نرمی سے مسکرائے میں اتنے گھنٹوں سے دیکھ رہی تھی آپ اس درخت کے پاس اداس بیٹھے تھے آپ اتنی جلدی اداس نہیں پڑتے تھے مگر وہ آپ کا فطری رد عمل تھا آپ انسان ہیں گھبرا سکتے ہیں میں مانتی ہوں لیکن آپ بہت بہادر انسان ہیں آپ نے زندگی میں اس سے بڑے امتحان دیکھے ہیں وہ ہلکا سا مسکرایا یہ جنگل ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کی دوسری کیمپین سے زیادہ خوفناک نہیں ہے یاد ہے ڈیڈ کتنے مسئلوں میں پھنسے تھے ہم مگر نکل آئے تھے نا وہ ہلکا سا ہنسی تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا تو اب میں کیا کروں آپ نے اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی جنگل سے نکالنا ہے وہ دونوں میرے لیے اجنبی ہیں ایک میں مجھے دلچسپی نہیں اور دوسری مجھے شدید ناپسند رہی ہے لیکن آپ پھر بھی ان کو سنبھال سکتے ہیں ڈیڈ پارٹی چیئرمین کا الیکشن ابھی نہیں ہوا مگر سب جانتے ہیں کہ موجودہ چیئرمین کی پچھلے ایک سال سے غیر دلچسپی کے باعث بارش نیشنل کو آپ ہی سنبھال رہے ہیں وہ ایک سیاسی پارٹی ہے بیٹا وہ اور بات ہے سیاست ایک جنگل ہے اور باریسن نیشنل کے اس وقت ڈھائی لاکھ سے زیادہ ممبرس ہیں آپ کے کارکن جن سے آپ ہر وقت ای میل فون جلسہ اور باہمی ملاقاتوں کے ذریعے جڑے رہتے ہیں آپ سے جو کارکن ایک دفعہ ملاقات کر لے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے آپ سیاست دان ہیں ڈونٹ ٹیل می جو شخص اپنے ہزاروں کارکنوں کے نام تک یاد رکھتا ہے وہ ان دو لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا وہ بلا آخر مسکرا دیا تم چاہتی ہو میں ان دونوں کے بارے میں اپنے جذبات پر سے پش ڈال کے ان کو کارکنوں کی طرح ٹریٹ کروں ان سے کام لوں اور ان کو لیڈ کرتے ہوئے اس جنگل سے نکالوں آپ کو یقین آ چکا ہے اب تک ڈیڈ کہ آپ واقعی وقت میں پیچھے جا چکے ہیں آپ کو جنگل سے نکلنا ہوگا اور آبادی ڈھونڈنی ہوگی اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں لائک فادر لائک ڈاٹر وہ کھل کے مسکرایا نالے کا دوسرا کنارہ خالی تھا آریانہ جا چکی تھی وان فاتح کے ذہن کے سارے جالے صاف ہو چکے تھے اس نے آنکھیں بند کر لی چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتا تھا پھر آنکھیں کھلی تو وہ ایک مختلف انسان نظر آتا تھا وہی جو پارلیمان میں گردن کڑا کے کھڑا ہوئے تقریر کرتا تھا جو کسی جلسے میں اسٹیج پہ کھڑا مسکراتے ہوئے عوام کی طرف ہاتھ ہلاتا تھا جو کیمپین آفس میں تیز تیز چلتے ہوئے تحکم سے اسٹاف ورکرز کو ہدایات جاری کرتا تھا وہ چند گھنٹوں کے لیے کھو گیا تھا مگر اب وہ واپس آ چکا تھا اس کے قدم تیزی سے غار کی طرف اٹھنے لگے واپسی کا سفر ویسے بھی جلدی طے ہو جاتا ہے وہ غار کے دھانے تک آیا تو وہ دونوں ابھی تک درشتی سے بحث کر رہے تھے تلخ کلامی اب تالیا کے چور ہونے تک پہنچ چکی تھی اور وہ جوابر اس کو سکے کا لالچ آ جانے کا تانا دے رہی تھی فاتح نے ٹارچ چلا کے کونے میں کھڑی کی تاکہ سارا غار روشن بھی ہو جائے اور کسی کی آنکھوں میں روشنی بھی نہ پڑے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ایڈم وہ سنجیدہ آواز میں بولا تو دونوں نے چونک کے اسے دیکھا ہمیں لینے کوئی نہیں آئے گا انتظار ترک کر دو تالیہ کے لب اب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے مگر وہ غلط کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی واپس نہیں جا سکتے ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے کیونکہ نہ میں ایڈم کی طرح انتظار کرتا ہوں کہ دوسرے آ کر مجھے مصیبت سے نکالے نہ میں تالیا کی طرح دنیا میں صرف تلخ حقیقتوں کو دیکھتا ہوں تالیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئے ناک سکول گئی مگر سر کوئی آئے گا ہمیں امید رکھنی چاہیے آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں مثبت سوچنا چاہیے ہمیشہ اس کے الفاظ خاص سے ٹکرا کے واپس پلٹ رہے تھے باہر پانی اور پرندوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا تھا دوسروں پہ تکیا کرنا مثبت سوچ نہیں ہوتا وان فاتح نے کبھی دوسروں کا انتظار نہیں کیا کیا کہ وہ آ کر ان سے مصیبت سے نکالیں ہمیشہ خود کوشش کی ہے اس سے بڑے بڑے جنگل دیکھے ہیں میں نے اور میں نے کبھی نہیں ہارا مجھے نہیں معلوم ہم کتنے وقت کے لیے اس جگہ پھنسے ہیں مگر دو باتیں آج دماغ میں بٹھا دو وہ دونوں دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے روب سا روب تھا ادب سا ادب تھا ایڈم دھیرے سے کھڑا ہو گیا تھا پہلی بات ہم یہاں کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں پھنسے ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور دوسری یہ کہ ہم یہاں سے واپس اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے از دیٹ کلیئر تالیہ نے سر ہلا دیا ایڈم نے سر جھکا دیا مگر تب تک ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا ایڈم تم ملٹری میں رہے ہو تم نے جنگل میں ٹریننگ حاصل کی ہو تم تالیہ کو بتاؤ جنگل کے بارے میں پہلی بات کیا پڑھائی جاتی ہے وہ آستینوں کو مزید موڑتے ہوئے کسی کمانڈر کی طرح حکم دیا ایڈم نے چہرہ ہٹایا اور خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا بتاؤ ایڈم ساری دنیا کے جنگلوں کے بارے میں پہلی اور بنیادی بات کون سی بتائی جاتی ہے ایڈم کے لبہلے نیور فائٹ دا جنگل خار میں ایک دم ناک سی خاموشی چھا گئی تالیا کا دل دھک سے رہ گیا سنا تم نے تالیا ہم دونوں جانتے ہیں اس بات کو تم ہی جان لو جنگل سے کبھی لڑائی نہیں کی جاتی صرف اس کے اندر سے رستہ بنا کر اس سے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ جنگل اور انسان کی لڑائی میں جنگل ہمیشہ جیت جاتا ہے لڑیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے اس کا دل ڈوبا زندہ رہنے کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے خود کو زندہ رکھنا ضروری ہے وہ قدرے نرمی سے بولا تو تالیا نے سر ہلا دیا مگر وہ ابھی تک متضبزب لگتا کیا یہ وہی آدمی تھا جو اتنے دن سے اس کو نظر انداز کرتا یا جھڑکتا نظر آیا تھا اس کے بعد بے اعتباری کا آیا پھر سچ سن کے چپ ہو گئے اور اب اتنا نرم اسے حوصلہ ہوا کیا ہم واقعی واپس جا سکتے ہیں اگر ہم آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں میں نہیں جانتا کب لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو واپس لے جانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا مگر تالیہ وہ ایک دم الرٹ سا سیدھا ہوا ہلنا مت وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی آنکھیں حیرت سے چھوٹی کیا ہوا ساکن کھڑی رہو بالکل خاموش اور اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس پہ ریئیکٹ مت کرنا وہ بالکل ساکت ہو گئی مگر چہرے پہ حیرانی تھی نظریں گھما کے ایڈم کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس سے دور ہٹ رہا تھا اس نے تب وہ خنکار سنی سارا وجود سن ہو گیا ریلیکس رہو تمہارے سر کے اوپر سانپ ہے اور یہ زہریلا ہے مگر ہلنا مت تالیا ہلنا مت وہ پلک جھپکے بنا سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ دم سادے کھڑی رہی پھر پلکے جھپک کے ایسا بات میں اشارہ کیا ایک سیاہ چمکیلا سانپ پر دیوار پہ پھن پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم اچانک ہلی تو یہ حملہ کر دے گا سانپ ہمیشہ ڈر کے حملہ کرتا ہے وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا ایڈم تم بہت آہستہ سے نیچے پڑا بیگ اٹھاؤ اور کھولو تالیا مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی نوکیلی چیز ہے خنجر ہے وہ بد وقت بول پائی وہ دیوار سے لگی تھی چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا ایڈم نے آہستہ سے پیر سے بیگ کو قریب کیا اور دھیرے دھیرے نیچے بیٹھا سانپ ہل نہیں رہا تھا مگر گردن دائیں بائیں کر کے وہ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا سانپ دشمن ہوتا ہے اور دشمن کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے جانتی ہو وہ تالیا کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا ایڈم نے بیگ کی زپ کھولی کیا اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا دشمن کے سامنے پینک نہیں کرتے خود کو ریلیکس رکھتے ہیں اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتی ہو ایڈم نے بیگ کھولا اندر چند ہزار رکھے تھے خنجر سامنے ہی تھا سب کچھ بگا ہوا تھا اس نے خنجر نکال کے فاتح کے ہاتھ میں دیا آپ کو وہ فاتح کو دیکھتے ہوئے رک رک کے بولی لگتا ہے کہ میں پینک کر رہی ہوں ظاہر ہے تم پینک کر رہی ہو بلکہ تم سفید پڑ رہی ہو ریلیکس ایک سانپ ہی تو ہے اس نے خنجر دستے سے ہاتھ میں پکڑا نظریں کسی شکاری کی طرح سام پہ جمی تھی میں خوف زدہ اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے ابروں سے پسینے کے قطرے تب تک گر رہے تھے اور لب ہلائے بغیر بد بک بول رہی تھی کہ مجھے سام کا ڈر ہے پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا قریب آ رہا تھا مجھے اس اس بات کا ڈر ہے کہ آپ دونوں نے گلابی پڑتی آنکھوں سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا مجھے اس آم کے حوالے کر کے اکیلا چھوڑ جائیں گے وہ ٹھہرا قدرے بے یقینی قدرے افسوس سے اسے لکھا تمہیں لگتا ہے میں اتنا برا ہوں نہیں آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں ایک آنسو آنکھ کے کنارے سے ٹپکا اور پسینے کے ساتھ غلط ملت ہو گیا اس نے جواب نہیں دیا سام پہ نظریں جمائے مزید قریب آیا اور پھر ایک دم بازو بڑھا کے چاقو اس کے اندر گھوم دیا لمحے بھر کا عمل تھا سام کا سر کٹ کے نیچے جا گیا اور لمبا سا دھر دیوار پہ تڑپنے لگا وہ تیزی سے باہر کو بھاگ گیا ایڈم نے سر کے گرتے ہی اسے بوٹ سے کچل دیا تھا وان فاتح نے اس کا تڑپتا دھر اٹھایا اور الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا چند سیکنڈس میں اس کی طرف دم توڑ گئی وہ ہراسا سی باہر کھڑی تھی رسی نما نماز باہر آیا اور اسے دور اچھال دیا جنگل کے گھنے درختوں اور اونچے نیچے دہلان میں وہ جانے کہاں غائب ہو گیا پھر اس نے فرصت سے اس لڑکی کو دیکھا جو بار بار تھوڑ نکل رہی تھی اسے دیکھتا پا کے وہ دوسری جانب دیکھنے لگی میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا اگر آئندہ کہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں بچا لوں گا ہاں جھوٹ تو صرف میں بولتی ہوں آپ سب تو بہت عظیم انسان ہیں اس کا جانے کیوں گلا رول کیا بھیگی آواز میں کہتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی چاندنی اتنی مدم تھی کہ وہ چند قدم ہی آگے جا پائی پھر رکی اگر یہاں بھی سانپ ہوئے اوہ نو اور وہ واپس پلٹی اور ہار کی طرف قدم بڑھانے لگی مٹی گیلی تھی اس لیے اس کے قدموں نے چاپ پیدا نہیں کی پتے تک نہیں کھڑکے وہ غار کے قریب تھی کہ سماعت سے آوازیں ٹک اندر فاتح اور ایڈم کچھ بول رہے تھے وہ رک کے سننے لگی ایڈم نے جانے من میں نہ کہ کیا کہا تھا کہ وہ جواب میں کہنے لگا تھا میں آئندہ کبھی نہ سنوں کہ تم اس کو اس کی پرانی زندگی کا حوالہ دے رہے ہو یاد رکھو اس نے ہم سے سچ بولا ہے اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی وہ چونک کے غار کو دیکھنے لگی مگر سر چند گھنٹے پہلے تک تو وہ اسی زندگی میں تھی انہوں نے وہ چھوڑی تو نہیں ہے اور کیا معلوم وہ اب بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہی ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ اب سچ بول رہی ہے ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی پہ ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے بہرحال آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ نہ سن سب تالیہ کا دل بھر آیا آئندہ ایڈم کا دماغ ایک ہی لفظ پہ اٹک گیا ہاں ایڈم آئندہ کیونکہ اس جنگل سے نکلنے میں ہمیں بھی کافی وقت لگنا ہے کافی وقت کیوں کیونکہ جنگل زندہ ہوتا ہے غار کے باہر کھڑی لڑکی جہاں بہت سے سے سے بوجھ آزاد ہوئی ایک گشت چاروں طرف سنائی دینے لگی جنگل زندہ ہوتا ہے جنگل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے رات لمحہ ب لمحہ بیت رہی تھی رات صدی ب صدی بیت رہی تھی اتنی سیاہ گھور اندھیرا رات لگتا تھا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی جنگل میں دور دور سے مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھی پرندوں اور جانوروں کی مگر وہ دکھائی نہیں دیتے تھے ایڈم غار سے نکل آیا تھا اور باہر ایک پتھر پہ بیٹھا تھا فاتح قریب میں ٹارچ سے روشنی ڈالے کچھ تلاش کر رہا تھا آستی نے چڑھا رکھی تھی اور انداز میں ٹھہراؤ تھا تالیہ کافی فاصلے پہ بارش کے جمع ہوئے پانی کے جوہر کے ساتھ بیٹھی تھی سیل کی ٹارچ اس نے جلا رکھی تھی کہ جانے کب کوئی سام بچ نکل آئے جنگل زندہ تھا یہ احساس ہو گیا تھا پتھروں کے نیچے درختوں پہ چٹانوں پہ رینگتے کتنے جانور اور کیڑے مکوڑے ان کے ساتھ موجود تھے وہ جنگل کو زندہ رکھے ہوئے تھے اس کے پاس پانی کی ایک ہی بوتل تھی جس سے وہ تینوں پانی پی چکے تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا کولا کا کین بھی ختم ہو چکا تھا شدید ہب سر گرمی ہو رہی تھی سر ایڈم نے فاتح کو یوں پتھروں میں کچھ تلاش کرتے دیکھا تو پکار اٹھا آپ اتنے آرام دہ کیسے ہو گئے ہیں میرا تمہارے مایوسی کے برا حال ہے وہ اداس لگ رہا تھا وان فاتح نے اس سے بڑے ہاتھ سے دیکھے ہیں ایڈم کیا آپ جنگلوں میں بہت آیا کرتے تھے چھٹیوں وغیرہ میں تم نے تو ملٹری میں ٹریننگ لی ہے تم سے زیادہ وقت نہیں گزارا ہوگا میں نے جنگلوں میں اس نے ایک لکڑی کی ٹہنی زمین سے اٹھائی اور خنجر سے اسے کاٹا تالے اور رخ موڑے مٹی کے قریب بیٹھی تھی البتہ کان وہیں لگے تھے خنجر سے ٹہنی کے کاٹنے کی آواز کی گونج پلٹ پلٹ کے سنائی دی تھی ملٹری کی یاد بھی تکلیف دہ ہے ایڈم نے چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا وہ سب بلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کیوں فاتح اس کے سامنے پتھر پہ آ بیٹھا اور گھٹنے پہ ٹہنی رکھ لی پھر خنجر سے اسے چھیلنے لگا کیونکہ مجھے نسلی تعصب کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا تھا میں وہ سب نہیں بن سکا وہاں جو میرے دوست بنتے گئے تو اس میں اتنا غمگین ہونے والی کون سی بات ہے ہر انسان کسی نہ کسی مقام پہ جاب میں دھکا کھاتا ہے وہ اب سر جھکائے لکڑی کو مہارت سے خنجر سے چھیل رہا تھا ایڈم نے تعجب سے اسے دیکھا سر میری جاب چلی گئی میرا کریئر ختم ہو گیا اس دھکے نے میری زندگی برباد کر دی اور تم نے اس سے کیا سیکھا خنجر چلاتے ہوئے پوچھا جواب نہیں آیا تو نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا کیا تم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا تالیہ نے گچنوں سے چہرہ اٹھایا اور کے سے دیکھنے لگی وہ میری زندگی کا ایک ٹریجک ترین واقعہ تھا ایڈم ہمارے رسول اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا ماضی کے غم اور مستقبل کی خوف سے کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو بس بات ختم وہ کیسے سوچو کہ یہ کیوں ہوا اور اگلی دفعہ وہ کام نہ کرو اس کو میچور ہونا یا گرون کرنا کہتے ہیں کیوں تم لوگ پرانے غم سینے سے لگائے بیٹھے رہتے ہو دنیا بھر ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے چاقو کی لکڑی پہ چلنے کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھی مگر مجھے لگتا ہے میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں میں بات بات پہ گلٹی فیل کرتا ہوں یہ کیا بول دیا یہ کیوں کر دیا تالیہ نے ناک سکور کے چہرہ موڑ لیا گلٹی کا بچہ اتنے دن میرے پیچھے پڑا رہا یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو نہ خود سے پیار کرتے ہیں اور نہ ہی خود پہ بھروسہ کرتے ہیں میرے پاس خود سے پیار کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے سر اس نے پھر سے چہرہ جھکا لیا تو پھر خود پہ بھروسہ کرنے کی وجہ ڈھونڈو کسی کام میں تو تم اچھے ہوگے وہ ٹہنی کو اب ایک طرف سے کاٹ رہا تھا ایسی مہارت سے گویا ساری عمر یہی کام کرتا آ رہا ہو اگر ہوتا تو جاب نہ مل جاتی میرا تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے اس کی گردن ابھی تک جھکی تھی اعتراف میں کھڑے اونچے درخت خاموشی سے ان کو دیکھ رہے تھے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تم میں بھی ہوگا مایوسی چھوڑو اور یاد کرو تم نے سبھا کے جنگلوں میں تربیت لی ہے جنگل میں انسان کو جو معلوم ہوتا ہے وہ اس کی جان بچاتا ہے اور جو معلوم نہیں ہوتا وہ مار ڈالتا ہے اس کی آواز کی سنسنی اور رات کا اندھیرا تالیا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے ایڈم نے پیشانی کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہم تربیت لیتے تھے ہمارے پاس گنز ہوتی تھی ہم دشمن کا سوچتے تھے دشمن کے مورچے پاورتی سرنگیں اس نے کرا کے نفی میں سر ہلایا میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں سر فاتح نے جواب نہیں دیا وہ لکڑی کو چھیلتا رہا ایڈم چند لمحے بے بسی سے دیکھتا رہا پھر لبوں کو جنجش دی آپ کی بیٹی بھی پہاڑوں میں کھوئی تھی نا سر کنجر سے لکڑی کو چھیلتے اس کے ہاتھ تھمے سو گواریت سے مسکرایا نظر اٹھا کے اسے دیکھا ہاں ہائی لینڈ کے ٹریک پہ تالیا پھر سے مڑ کے اسے دیکھنے لگی اس سے آریانہ کے ذکر پہ وان فاتح کے چہرے پہ جس دکھ کی توقع تھی وہ وہاں نہیں تھا کیا آپ اس کے بعد دوبارہ بھی جنگل یا پہاڑوں میں گئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی ظاہر ہے میں گیا اور تکلیف کا علاج فراز سے نہیں کیا جاتا جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا نہیں بے وقوف انسان ماضی سے نکل کے حال میں جینے سے زخم بھرتے ہیں مجھے تمہارا کوٹ چاہیے آخر میں گردن گھما کے پانی کی طرف دیکھا جہاں وہ گردن موڑے بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی میرا کوٹ کیوں اس نے اچنپے سے ساتھ رکھ کے کوٹ کو دیکھا جو گرمی کے باعث اس نے اتار دیا تھا پھر اسے اٹھایا اور گول مول کر کے فاتح کی طرف اچھال دیا کیونکہ میں فیز تھری میں ہوں اور تم دونوں ابھی فیز ون سے بھی نہیں نکلے کوٹ اس کے قریب گرا تو فاتح نے جھک کے وہ اٹھا لیا اور اسے الٹایا پھر اندر ایک جگہ خنجر رکھا جنگل میں آنے کے بعد تمہیں ملٹری میں بتایا گیا ہوگا ایڈم کہ انسان تین فیز سے گزرتا ہے خنجر کو اندر گھومپا اور زور سے نیچے لایا کوٹ کی اندرونی لائننگ شرپ کے ساتھ کٹتی چلی گئی تالیا کا دل دھک سے رہ گیا میرا رولف لورین کا کوٹ فیز ون جب انسان جنگل میں اترتا ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون سی دنیا میں آ گیا ہے تو خوف کا فیض اب وہ ہاتھوں سے لائننگ پھاڑ رہا تھا ریشمی کپڑے کے پھٹنے کی آواز دور دور تک جاتی اور بعض کش پلٹ کے سنائی دیتی فیز ٹو جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جنگل زندہ ہے سام بچھو کیڑے وہ اس کی فرش اور درختوں میں چھپ کے انسان کو دیکھ رہے ہیں تالیہ کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے وہ پانی سے ذرا دور سمٹی ایڈم نے اپنے پیر اونچے کر کے دوسرے پتھر پہ رکھ لیے اور فیز تھری اس نے خنجر رکھ دیا اور کوٹ اٹھا کے دیکھا لائننگ کھل جانے کے باعث جو بڑا سا کپڑا بن گیا تھا جب انسان جنگل سے لڑنے کا ارادہ ترک کر کے سمجھداری سے پلان بناتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے بہتر ہوگا اگر تم لوگ جلد اپنے حالات سے سمجھوتا کر لو اور آگے کا سوچو وہ کوٹ اور ٹہنی اٹھائے کھڑا ہوا اور ٹارچ کی روشنی آگے پھینکتا ایک طرف چلتا گیا وہ دونوں گردنیں موڑ کے اسے جاتے دیکھتے رہے یہاں تک کہ روشنی غائب ہو گئی فاتح صاحب کہاں گئے وہ بول اٹھا وہ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں وہ بڑبڑائی گردن اٹھا کے اعتراف کو دیکھا جہاں محیط پر سرار درخت اسے دیکھ رہے تھے زندہ درخت زندہ جنگل اسے جھرجری آئی ایڈم بھی یہی سوچ رہا تھا مگر بولا نہیں دور کافی فاصلے پہ وہ ٹارچ کی روشنی آگے ڈالتا جا رہا تھا سفید لباس والی آریانہ چپکے سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی مجھے پتا ہے ڈیڈ آپ ان کے سامنے خود کو کتنا مضبوط ظاہر کریں آپ خود بھی پریشان ہیں ظاہر ہے میں پریشان ہوں فرسٹریٹڈ ہوں بلکہ وحشت زدہ ہوں وہ ایک درخت کے قریب رکا اور اس سے لگی موٹی ٹہنی کو چھوا تو آپ کو واقعی یقین ہے کہ آپ ان کو اس جنگل سے نکال لیں گے میں نے تمہیں ہمیشہ کیا سکھایا ہے آریانہ وہ آرام سے بولتے ہوئے ٹہنی کو درخت سے اتارنے لگا جو بلکہ صورت میں اس سے لپٹی ہوئی تھی انسان امید نہیں چھوڑتا جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پہ رکھنی ہوتی ہیں صبر کے میٹھے پھل پہ آئیز آن دا پرائز وہ ہلکا سا ہنسی مگر اس کی ہنسی کی باز گشت نہیں سنائی دیتی تھی اور اگر میں ان دونوں کو اس جنگل سے نہ نکال سکا اس نے ٹہنی اتارتے ہوئے زخمی سا مسکرا کے آریانہ کو دیکھا تو میں اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کو ان حالات سے کیسے نکالوں گا جس میں وہ جی رہے ہیں وہ مسکرا دی پاتے ٹہنی کے بل کھولنے لگا جب اسے اتار کے وہ مڑا تو آریانہ غائب ہو چکی تھی اور گہری سانس لے کر واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا آئیز آن دا پرائز رات ایسی طویل تھی کہ کٹتی ہی نہیں تھی اندھیرا چھٹتا ہی نہیں تھا چاند کی روشنی پہنچتی ہی نہیں تھی اس کے موبائل کی بیٹری گر رہی تھی مگر وہ پھر بھی اسے جلائے بیٹھی تھی نیند کا احساس تو غالب نہیں آیا مگر اب بلاخر بھوک لگنے لگی تھی پتھروں اور پتوں پہ بوٹ رکھنے کی آواز آئی تو وہ چونکی فاتح اس کی طرف آ رہا تھا وہ ذرا چوکنی سی ہو کے بیٹھی مڑ کے نہیں دیکھا اس کے ساتھ والے پتھر پہ آ کے بیٹھا اور کوٹ کا ٹکڑا اس کو دکھایا تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی اس نے اداس نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا نہیں تو آنکھوں آواز دھیمی تھی کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی اب بہت یاد آ رہی ہے صبح ہوتے ہی ہم کھانا ڈھونڈیں گے فکر مت کرو وہ نرمی سے کہتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہا تھا تالیا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی میں نے آپ کے گھر میں چوری کی آپ کو حالم بن کے دھوکہ دیا گھائل غزال نیلامی گھر خریدنا پینٹنگ بنانا میں نے اتنے اسکیم کیے اور آپ ایک دم میرے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ تم نے مجھ سے سچ بولا ہے وہ اسی نرمی سے بولا تھا میرے پاس کوئی اور آپشن تھا کیا اگر تم اب ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے الفاظ ادا کیے مجھ سے سچ بولو گی تو مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی مگر آپ دل سے میری عزت نہیں کرتے ہے نا اگر ہم واپس گئے بھی تو آپ مجھے ایک دن میں ہی بھول جائیں گے تمہیں واپس جانے کا یقین نہیں ہے رات کے اندھیرے میں وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس پہ دوسری دنیا میں جانے کتنے لوگ فدا تھے جس کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہوتا تھا پولیٹیکل سیکرٹری کی ڈائری میں نوٹ شدہ اور اب اب وہ اس کے سامنے اتنی فرصت سے بیٹھا تھا ایک تنہا جنگل میں جہاں کرنے کو کوئی اور کام نہ تھا میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی تھی توانگ کو ایڈم کی طرح میں ماضی میں بھی نہیں رہتی وہ سوگواریت سے پانی کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا پلان اے فیل ہوا تو سی نہیں تو ڈی بیلیا کے پلان ہے تالیہ کی مرضی ذرا سا کندھے اور چکائے دھیرے سے ہنس دیا مگر اب میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس نے تھوڑی گھٹنوں پہ رکھ دی اور تالاب کو دیکھنے لگی میں اتنے عرصے سے ایک بڑی واردات کا انتظار کر رہی تھی میرے مستقبل کے سارے خواب اس کے ساتھ جڑے تھے پھر خزانے کا ذکر آیا تو مجھے لگا یہی میرے سارے مسئلوں کا حل ہے لیکن اب اب جب خزانہ نہیں ہے تو میرا مستقبل ہی ختم ہو گیا ہے مجھے کوئی امید نہیں رہی تم مستقبل کے خوف کا شکار ہو یہ ماضی کے غم جیسا ہی برا ہوتا ہے وہ افسوس سے اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اندھیر جنگل خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اور دور بیٹھا ایڈم بھی آپ کو مستقبل سے خوف نہیں آتا مثلاً کس چیز سے جب آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو جگ ہنسائی اور شرمندگی ہوگی ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے توانگو اچھا وہ دلچسپی سے مسکرایا اور میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ آپ سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہیں سیاستدان آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں آپ ان جیسے داؤ پیچ آزمانا نہیں جانتے آپ اس کی آواز بلند ہوئی بے بسی بھرے غصے سے آخر آپ کیوں لڑ رہے ہیں سیاسی جنگیں آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے آپ سب چھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ملک سے چلے کیوں نہیں جاتے تم نے کبھی فٹ بال میچ دیکھا ہے وہ اسی طرح دلچسپی سے مسکراتا گویا ہوا تو نے گہری سانس لی اور احساب کو ڈھیلا چھوڑ دیا جی تو دیکھا ہے ایک دفعہ میں امریکہ میں ایک میچ دیکھنے گیا بچپن کی بات ہے جانتی ہو ایک ٹیم نے چار گول کر لیے تھے اور دوسری کے گول صفر تھے میچ کے آخری تین منٹ تھے اور دوسری ٹیم کے کھلاڑی آخری حد تک مقابلہ کر رہے تھے بار بار حملہ کرتے تھے ہمت کے بغیر تین منٹ میں ان کو جیتنے کے لیے پانچ گول چاہیے تھے وہ تین منٹ میں پانچ گول تو نہیں کر سکتے تھے پھر کیوں یہی تو میں نے سوچا سب کو معلوم ہے کہ پہلی ٹیم جیت جائے گی پھر دوسری ٹیم آخری سیکنڈ تک کیوں لڑ رہی ہے ہتھیار ڈال دے اور بس اور پھر پہلی ٹیم جیت بھی گئی لیکن آخری سیکنڈ تک دوسری ٹیم کے لڑکے جواب مردی سے لگے رہے خاموش مگر زندہ جنگل سن رہا تھا ایک ایک حرف بغور وان فاتح کہے جا رہا تھا مگر جب میں بڑا ہوا اور میں نے دنیا دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ لڑائی صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی دوسری ٹیم ہتھیار ڈالتی تو بھی ہار جاتی آخری منٹ تک مقابلہ کرتی تو بھی ہار جاتی پھر بھی اس نے لڑنے کو اس لیے چنا کیونکہ جب ہم لڑکے ہارتے ہیں تو ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں تالیہ کا موبائل پتھر پہ پڑا چمک رہا تھا اور اس کی روشنی فاتح کے چہرے کو منور کیے ہوئے تھی پھر ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ امید کے ساتھ لیتے ہیں اور اگلی دفعہ زیادہ جذبے سے میدان میں اترتے ہیں زندگی میں یا ہم نیچے جا رہے ہوتے ہیں یا اوپر ہمیں ہر لمحہ خود کو اپنے کریئر رشتہ اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے جہاں ہم رکے وہاں ہم نیچے گئے آپ کو اس بھیانک جنگل میں کون سی امید نظر آ رہی ہے میری تو زندگی ہی ختم ہو گئی وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا وہ شدید مسترے پر چڑچڑی دکھائی دیتی تھی تم نے کہا تم ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی کیوں کیونکہ میں تنگ آ گئی تھی وہ دبا سا چلائی اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا میں لوگوں کو دھوکے دے دے کے ان سے جھوٹ بول بول کے بیزار ہو چکی تھی مجھے سکون چاہیے تھا گڈ اب تمہیں یہاں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا مراد بالکل ٹھہر گئی گمسم لاجواب وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا تم یہاں یہاں بنا خوف و خطر سچ بول سکتی ہو کوئی پولیس نہیں ہے اگر یہ واقعی پندرہویں صدی ہے تو یہاں کوئی تمہیں اکیسویں صدی کے جرائم کے لیے نہیں پکڑے گا تالیا تم نئے سرے سے سب شروع کر سکتی ہو اس کے کھڑے ہوتے ہی آسمان کا وہ ذرا سا حصہ جو گھنے درختوں سے نظر آتا تھا سفید پڑنے لگا سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے بیچ سے گزر کے جنگل کے فرش پہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئی رات کو بلا آخر صبح نے مات دے دی تھی تھی رات دم توڑ گئی کیا واقعی وہ تو سمجھنے لگی تھی کہ دنیا سے سارے اجالے ختم ہو گئے تھے مگر نہیں اس نے چونک کے وان فاتح کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا امید ابھی بھی باقی تھی اس کے چہرے پہ مغموم مسکراہٹ بکھر گئی فاتح کو دیکھتے ہوئے اس نے سر کو خم دیا گویا کچھ باتیں دماغ میں بیٹھی تھیں میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتا ہوں وہ کہتے ہوئے مڑا اور درختوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا یکدم رکا اور ہاتھ کو جھٹکا دیا کوئی جھکی ہوئی نکیلی شاخ اس کے ہاتھ کی پشت کو کھرچ گئی تھی جنگل میں ہر طرف سب کچھ اتنا نکیلا اور تیز تھا کہ بچنا ناممکن تھا وہ رک کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگا ستا پہ معمولی سا کٹ لگا تھا اور خون کے دو قطرے بہے تھے توانکو وہ پریشانی سے کھڑی ہوئی آپ کو زخم آیا ہے ذرا سا کٹ ہے آف کورس مجھے پتا ہے کہ یہ ذرا سا کٹ ہے مگر یہ اوپن وونڈ ہے اور ہم جنگل میں ہیں یہ تو سیپٹک ہو جائے گا وہ اٹھی اور فکر مندی سے کہتی قریب آئی ایڈم جو ابھی تک سامنے اداس سا بیٹھا تھا بس سر اٹھا کے دیکھنے لگا افسوس اور مزید اداسی سے امید ہے سیپٹک نہیں ہوگا فاتح نے ہاتھ نیچے کر لیا اور آم سے انداز میں تسلی دی مگر وہ پریشانی سے دیکھتی رہی میرے پاس تو صرف اوزار ہیں کوئی اینٹی سیپٹک رکھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی کبھی خود کو اب کیا ہوگا ہم تو ان چھوٹے چھوٹے زخموں سے ہی مر جائیں گے صبح کی پھیلتی سفیدی بھی اس کی امیدی کو نا امیدی میں بدلنے سے نہ روک سکی ایڈم بن محمد ہڑبڑا کے اٹھا اینٹی وہ دونوں نے گردنیں موڑ کے اسے دیکھی کسی خواب کسی کیفیت میں وہ کھڑا ہوا تھا ہمیں اینٹی سیپٹک کی کیا ضرورت ہے ہم رین فارسٹ میں ہیں یہ قدرت کی سب سے بڑی میڈیسن کیبنیٹ ہے چوکنے ہوئے انداز میں ایڈم اپنی ایڑیوں پہ گھوما گول چکر کی صورت اس نے چاروں طرف دیکھا رین فارسٹ اور جنگل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں درخت بھی ہوتے ہیں آسمان بھی دکھائی دیتا ہے اور زمین پہ پودے اور جھاڑیاں بھی اگی ہوتی ہیں رین فارسٹ کے درخت اتنے گنجلک ہوتے ہیں اور اوپر جا کے اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کینوپی سی بن جاتی ہے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی سو زمین پہ پودے اور جھاڑیاں کم کم ہوتے ہیں اور درخت بارش کے پانی کے باعث نشو نما پاتے ہیں وہ جو پہلے درختوں سے اٹا جنگل دکھائی دے رہا تھا ایک دم وہ کچھ اور دکھائی دینے لگا مختلف قسم کے پتے مختلف قسم کی لکڑیاں کہیں کہیں اگے جنگلی پھول جڑی بوٹیاں ہر شے چمکنے لگی تھی ان کے نام ان کے کام صبح کی سفیدی نے ذہن کو کسی اور طرح سے بیدار کر دیا تھا ملیشیا کے رین فارسٹ میں دس ہزار سے زیادہ اقسام کے پودے اور درخت ہوتے ہیں یہ تو قدرت کی پوری فارمیسی ہے وہ محسور سا کہہ رہا تھا تمہیں کیسے معلوم وہ مشتبہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی سیریسلی چیتالیہ آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا وہ تیزی سے فاتح کے قریب آیا جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس کا ہاتھ اٹھا کے دیکھا ہمیں جنگل میں سکھایا گیا تھا کہ کیا کھانا ہے اور زخم پہ کیا لگانا ہے اور میں خود جڑی بوٹیوں سے اپنے دمے کا علاج کرتا تھا میرے پاس ایک کتاب بھی تھی اس نے فاتح کا ہاتھ اٹھا کے معائنہ کیا آپ کا اوپن وونڈ ہے اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر دیکھا ڈسٹرائر پلانٹ کے پتے چاہئیں رین فارسٹ میں اس کی بہتات ہوتی ہے مجھے لگتا ہے میں نے سفید پھولوں والا یہ پودا کل اس طرف کہیں دیکھا تھا میں ابھی لے کر آتا ہوں اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی پاتے مسکرا کے اس کا جوش دیکھ رہا تھا ایڈم کی رنگت بدلی ہوئی تھی وہ بیکار اور ناکام نہیں ہے یہ خیال اس کے اندر بجلیاں بھر رہا تھا اس نے جلدی سے تالیا کا خنجر اٹھایا اور آگے بڑھ گیا پھر ذرا ٹھہرا اور قریب میں ایک پودے کے پتوں کو توڑ مڑوڑ کے ان کا رخ موڑ دیا چند قدم آگے بڑھا اور قطار میں ایک اور پودے کے پتے مڑوڑ کے موڑے یہ کیا کر رہا ہے وہ ابھی تک شخص اسے دیکھ رہی تھی وہ رستے پہ نشانیاں چھوڑ رہا ہے تاکہ واپس آسانی سے پہنچ جائے وہ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہے جو اسے معلوم ہے وہ جان بچائے گا جو نہیں معلوم وہ جان لے سکتا ہے وہ کمر پہ ہاتھ رکھے مسکرا کے اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا پھر تالیا کا چہرہ دیکھا تم فکر مت کرو وہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے گا پھر ہم اپنا اگلا لائے عمل تیار کریں گے اوکے اس نے ایسا بات میں سر ہلایا اور مسکرائی چلو شکر ہے وہ صحرا میں نہیں تھے بلکہ جنگل میں تھے یہاں مختلف پھل مل جائیں گے کھانے کے لیے پانی کے تازہ جھرنے بھی کہیں بہہ رہے تھے آواز آ رہی تھی یہ بارش کے پانی کا جوہر تو گندا تھا مگر جھرنے تک جب وہ جائیں گے تو خوب سیر ہو کے پی لیں گے اس نے خود کو تسلی دی جنگل میں اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی درخت کافی اونچے تھے اور اوپر جا کے ان کے پتے آپس میں گلے مل رہے تھے گویا سب سی چھت بنا رکھی تھی سب چھت کے درمیان بڑے بڑے سوراخوں سے روشنی کی صورت اندر آتی لیکن گرمی اور حبس بلا کا تھا روشنی سنہری ہو گئی تھی جب ایڈم واپس آیا اپنی اوپری شرٹ اس نے اتار دی تھی اور اب صرف سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا دوسری شرٹ میں جانے کون سے پتے اور جڑی بوٹیاں بھر لایا تھا فاتح وہیں پتھر پہ بیٹھا تھا ایڈم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک پتے کو مڑوڑ کے اس کا رس زخم پہ لگایا یہ کسی بھی اینٹی سیپٹک سے زیادہ تیزی سے اثر کرے گا وہ جوش سے بتا رہا تھا تھینک یو ایڈم وہ مسکرا کے اس کا انداز دیکھ رہا تھا پھر وہ کھڑا ہوا اور ایک پتے میں کچھ لپیٹا ہوا تالیا کی طرف بڑھایا یہ کھانے کے لیے ہے تالیا کی لب مسکراہٹ میں ڈھلے اس نے بھاری سا وہ پتا پکڑا اور ساتھ پتھر پہ بیٹھی گھٹنوں پہ پتھر رکھ کے کھلا تو مسکراہٹ غائب ہوئی پتے پہ ایک سے کوئی انگلی جتنی چیز رکھی تھی پہلے ہوا گردن جھکائی پھر ان چیزوں کے پر ٹانگے بازو نظر آئے تو وہ بل بلا کے کھڑی ہوئی یہ تو گراس اوپر ہیں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا تم گراس اوپر لائے ہو ریلیکس چیتالیا ان کے سر کاٹ دیے تھے میں نے اب آپ کھا سکتی ہیں میں نے بھی تو کھائے ہیں ادھر یہی ملے گا وہ گردن پہ ہاتھ رکھتی دور ہٹی اسے متلی ہونے لگی تھی دور ہو جاؤ تم مجھ سے ایڈم گراس ہوپر میں انرجی ہوتی ہے میں نے اتنی مشکل سے پکڑے ہیں انرجی نہیں ہوگی تو آپ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گی چپ کر جاؤ ایڈم وہ درست کہہ رہا ہے جنگل سے لڑتے نہیں ہے تالیا آنکھیں بند کر کے کھا لو گراس ہوپر اس نے صدمے سے ان دونوں کو باری باری دیکھا پورے جنگل میں اس کو صرف گراس اوپر ملے کوئی پھل کوئی سبزی کچھ نہیں ملا چیتالیا جی، میں کتنا چل سکتا تھا مجھے سامنے یہی نظر آیا اور یہ جنگل نہیں ہے یہ رین فارسٹ ہے میں میں جھرنے کی طرف جا رہی اس کا اندر کھول رہا تھا وہ تیزی سے مڑی جہاں سے جھرنے کی آواز آ رہی تھی اس طرف بڑھی سوری مگر آپ جھرنے کا پانی نہیں پی سکتی نہ بارش کا پانی پی سکتی ہیں وہ اب اپنے پتے اور پھول جوڑ رہا تھا جیسے اپنی میڈیسن کیبنیٹ سے بہت خوش ہو وہ تل ملا کے پلٹی اور گھور کے اسے دیکھا وہ کیوں کیونکہ وہ پانی صاف نہیں ہوتا اس میں جراثیم اور پیراسائٹ ہوتے ہیں اس کو بالے بغیر پیا نہیں جا سکتا اور درختوں کی لکڑی اتنی گیلی ہے کہ ہم اسے جلا بھی نہیں سکتے تالیہ کا دل ڈوبنے لگا امید پھر سے نا امیدی میں بدلنے لگی تو ہم پانی کیسے پئیں گے ہم کیسے زندہ رہیں گے خاموش کھڑے درختوں کی حیبت پھر سے تالی ہونے لگی یہ ٹہنیاں فاتح نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جانے بانس کا درخت تھا یا کیا اس کی سیدھی سیدھی ٹہنیاں تھیں جیسے بھوری لکڑی کی ڈنڈیاں ہوں ان کو کاٹیں گے تو اندر سے پانی نکلے گا تازہ خالص پانی تم وہ پی سکو گی تالیا چپ ہو گئی پھر ایک ناپسندیدہ نظر پتے پہ قطار میں گرے گراس اوپر پہ ڈالی جن کے سر کٹے ہوئے تھے بدتمیز انسان نے رکھے بھی کیسے سجا کے ہیں مگر یا اللہ میں یہ کیسے کھا سکتی اچھا میں تو سمجھا تھا تم ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہو وہ سادگی سے بولا سفید شرٹ گدلی ہو رہی تھی مگر چہرہ جھرنے سے ابھی دھو کے آیا تھا اور تازہ دم مسکرا رہا تھا گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کر دیے تھے تالیہ نے لب بھینچ لیے وہ دونوں پہلے سے زیادہ آرام دہ نظر آتے تھے فیس ٹو میں ایوریج فیری ٹیل گرل ہوں بھی نہیں وہ چبا چبا کے بولی اور قریب آئی پتے سے ایک مرا ہوا گراس اوپر اٹھایا اخ مگر ساری کرائیت کو اندر دبائے اس نے وہ منہ میں ڈال لیا آنکھیں زور سے نیچے اور چبایا کرنچی کرسپی اور انتہائی بد ذائقہ یا اللہ مگر کراہ تک منہ سے نہیں نکالی آخری لکمہ حلق سے تارتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر وہ اسے چباتی گئی وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے مجھے نہیں معلوم میرے باپا کو کس سے خطرہ تھا جو انہوں نے مجھے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیا لیکن خدا کی قسم جس دن مجھے وہ شخص ملا جس نے میرے گاؤں اور میرے باپا کو ان مسائل کا شکار کیا تھا میں اس کی جان لے لوں گی بے بسی بھرے غصے سے وہ بولے چلی گئی حلق تک کڑوا ہو چکا تھا گڈ تمہارے پاس پلان ہے فائنلی خیر میرے پاس بھی پلان ہے فاتح نے اٹھتے ہوئے بولا اس کی چھوٹی آنکھوں میں ڈھیر ساری امید تھی ہمیں اسٹاپ کرنا ہے S T O P S سے اسٹاپ ٹی سے سے تھنک او آبزرو اور پی سے پلان ہم جب بھی جنگل جاتے تھے اس اسٹاپ تدبیر کے ذریعے اگلا لائے عمل تیار کرتے تھے وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑا کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اس کو سن رہے تھے ہم اسٹاپ اور تھنک کے مرحلے سے نکل آئے ہیں اب مشاہدہ کرنا ہے اور پلان کرنا ہے اس لیے سنو ہم اس وقت جنگل میں ہیں اور جنگل سے نکلنے کا واحد رستہ اس کے سب سے اونچے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے وہ تینوں درختوں کے درمیان چل رہے تھے لمبی قمیض اور الجھے بالوں والی بیگ اٹھائے سب سے پیچھے تھی اور وان فاتح سب سے سے آگے ہمیں کی طرف سفر کرنا ہے جہاں ہم دیکھ سکیں کہ جنگل سے نکلنے کا رستہ کیا ہے اور وہاں سے کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں یقیناً آس پاس آبادی ہوگی ایڈم چلتے ہوئے پتے موڑ رہا تھا فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے متلاشی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا اور وہ سب سے پیچھے ندھال سی چلتی جا رہی تھی ہم ایک دن میں جنگل میں ڈیڑھ میل سے زیادہ نہیں چل سکیں گے زمین سلپری ہے پیر پھنس جاتے ہیں زمین پہ سرخ بھری مٹی گیلی تھی اس میں پتھر پتے ٹہنیاں سب بکھرا ہوا تھا وہ بد وقت قدم اٹھا پا رہی تھی بار بار کوشش کرنی پڑتی اونچائی کو جاتے درخت سے وقت کے تین مسافروں کو نم زمین پہ اوپر چڑھتے دیکھ رہے تھے چونکہ جنگل زندہ ہے ہمیں ڈنڈوں اور جوتوں کی آوازوں کے ساتھ سانپوں اور بچھوں کی کو اپنی آمد کی خبر کرنی ہوگی تاکہ وہ چھپ جائے وہ صرف ڈر کے حملہ کرتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو دور ہٹ جائیں گے ان تینوں نے لاٹیاں اٹھا رکھی تھیں جو دراصل درختوں کی موٹی ٹہنیاں تھیں اور وہ ان کو زمین پہ رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے تھے پتوں اور پتھروں پہ آواز پیدا ہوتی تھی جنگل کا معاملہ عجیب تھا درخت کے تنے پہ اگر آواز پیدا کرو یا ذرا سا جھٹکا دو تو اوپر شاخوں تک جا کر وہ آواز کئی گنا بڑھ جاتی تھی نیچے تھوڑی سی حرکت اوپر جاتے جاتے اتنے شور بن جاتی تھی ہمیں بہت سارا پانی پینا ہوگا ٹہنیوں کو توڑ کے ہم رات بھر کے لیے ان کو بوتل پہ اور پتوں کے برتنوں میں الٹا کھڑا کر دیں گے صبح تک کافی پانی جمع ہو جائے گا وہ ایک درخت کے پاس کھڑے تھے ایڈم ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے ان کو دے رہا تھا تالیہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے ٹہنی منہ پہ لٹکائی تو کترا با کترا پانی اندر گرنے لگا تھوڑا اور آہستہ مگر تازہ اور صاف پانی تھا یہ تالیا کے کوٹ سے میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال بنایا ہے اگر ہم اس سے مچھلیاں پکڑ تو ہمیں گراس سپرس کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ایک جھرنے کے کنارے بیٹھے تھے ایڈم چند کیڑے خنجر پہ اٹھائے پانی پہ چھڑک رہا تھا فاتح نے ایک ٹہنی کا لوپ سا بنایا ہوا کپڑا اور چڑھا کے بازو اور اس جال کو پانی میں ڈال دیا تھا اس کے نم بال ماتھے پہ بکھرے تھے جن کو وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا تھا وہ پتھر پہ بیٹھی اس کو دیکھے گئی اس لیے دیا اور سپاٹ سیاست دان سے مختلف نظر آ رہا تھا جس سے وہ چند دن پہلے ملی تھی مگر تب اور اب میں فرق تھا اس نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا گردالود قمیض چہرہ بھی میلا سنہری چوٹی سے نکلتے بال وہ سوشلائٹ وہ طرح دار امیر زادی وہ غائب ہو گئی تھی مگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں مچھلی نہ ملے اور ہمیں انہی کیڑوں پہ گزارا کرنا پڑے فاتح نے ٹہنیوں اور کپڑوں کا جال پانی سے باہر نکالا تو وہ خالی تھا اس نے گہری سانس لے کر اور چکا دی اس جھرنے کی مچھلیاں بہت تیز اور ہوشیار تھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی ہم زیادہ دیر جھرنے کے پاس رک نہیں سکیں گے اگر مچھلیاں ہاتھ نہ آئی تو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا ہر چند قدم پہ درختوں کی اقسام بدل جاتی ہے وہ اب گھنے اور موٹے تنے والے درختوں کے درمیان چل رہے تھے ایڈم ایک درخت کے پاس رکا اور قدرے جوش سے کچھ بتانے لگا وہ برے منہ کے ساتھ اسے دیکھی گئی وان فاتح سنتے ہوئے بار بار چہرے پہ آیا پسینہ پونچھتا تھا ہو سکتا ہے ہمیں یہاں کوئی اور درخت مل جائے جیسے آئیوری پام اس کا پھل تمہارے کھانے کے قابل ہوگا تالیا ایڈم ایک پپیتے کی شکل کے پھل کو کاٹ کے اندر کا گودا اس کی طرف بڑھا رہا تھا اس نے برے دل کے ساتھ تھاما اور منہ میں رکھا یہ بھی بد ذائقہ تھا یا اس کے منہ کا ذائقہ ہی کڑوا ہو چکا تھا اف وہ مر جانا چاہتی تھی رات کو سونے کے لیے ہم ان سانپوں بچوں کے ساتھ جنگل کے فرش کو شیئر نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ہیمک بنانے ہوں گے شام اتر آئی تھی مگر روشنی کافی تھی ایک جگہ وہ رکے اور لکڑیاں جوڑ رہے تھے ٹہنیاں کاٹ رہے تھے فاتح لکڑی کے دو پول زمین میں گاڑے ان کے درمیان ٹہنیوں کا جھولا بنا رہا تھا بار بار وہ رک کے رسی نما ٹہنی کھینچتا اور اس کی مضبوطی چیک کرتا یہ جھولا زمین سے چار پانچ فٹ اونچا تھا مچھر بہت زیادہ ہیں یہاں اور ایڈم کا کہنا ہے کہ ہمیں چونٹیوں کی بنائی سرخ مٹی جو وہ پتوں کو توڑ توڑ کے بناتی ہیں خود پہ لگانی ہوگی تاکہ مچھر اور کیڑے دور رہیں یہ مٹی ابھی تک نظر نہیں آئی چند میل کے سفر میں مل ہی جائے گی رات جنگل پہ چھائی تھی وہ لکڑی کے دو پولس کے درمیان بنے ٹہنیوں کے جھولے پہ لیٹی تھی اور کھلی آنکھیں دور اوپر درختوں کے پتوں سے پار نظر آتے سیاہ آسمان پہ جمی تھی اس کے چہرے پہ سرخ مٹی لگی تھی اور جب ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے تو ہمیں ملاقہ جانا ہوگا صبح کی سفیدی پھیلی تھی اور وہ جھرنے کے پاس بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی ایڈم قریب بیٹھا کسی ٹہنی کو چبا کے سوچنے رک جاتا وہ مختلف پودوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ کون سا کھانے کے قابل ہے وان فاتح ایک درخت کے ساتھ کھڑا پانی کے لیے ڈنڈیاں کاٹ رہا تھا ملاقہ یہاں سے کتنا دور ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہمیں ملاقہ جانا ہوگا اور تالیا کے والد کو ڈھونڈنا ہوگا کڑی دوپہر میں وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان اوپر چڑھتے جا رہے تھے بیگ اب فاتح نے اٹھا رکھا تھا چہروں اور بازوں پہ سرخ مٹی لگی تھی شکلیں میلی اور بدنما ہو رہی تھیں فی الحال تو آسمان نظر نہیں آ رہا مگر جیسا کہ تالیا کا کہنا ہے کہ اس کے بابا نے اسے ستاروں سے گاؤں کا رستہ سمجھایا تھا ہم جب جنگل سے نکلیں گے تو ستاروں سے رستہ ڈھونڈ لیں گے ایک اور رات اتر آئی تھی اور وان فاتح ٹہنیوں کی بستر پہ لیٹا تھا ہاتھ میں اس نے اپنا بٹوا کھول رکھا تھا جس میں آریانہ کی تصویر لگی تھی اس نے تصویر سے اندر جھانکا پاپ کارن کے وہ دو دانے اندر چھپے ہوئے تھے پھر اس نے تاریخ دیکھی آج کاغذات نامزدگی جمع ہونے شروع ہو گئے ہوں گے وقت کم رہ گیا تھا مراد ایک شکار باز ہے اگر وہ پہلے چابی بنا سکتا تھا تو وہ اب بھی چابی بنا لے گا اس چابی کے ذریعے ہم واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں گے جنگل میں روشنی پھیلی تھی اور وہ تینوں فاصلے فاصلے پہ بیٹھے تھے تالیا نے چہرہ گھٹنوں پہ گرا رکھا تھا اور فاتح ایک ٹہنیوں کے گٹھے جوڑ رہا تھا ایڈم دور بیٹھا اپنے موبائل پہ تصویریں آگے آگے کرتا جا رہا تھا باپ ماں فاطمہ اس کے دوست عید کی تصویریں عید کے پکوان محلے کی دکان بیٹری ایم ٹی ٹون بجی اور موبائل بجھ گیا پرانی زندگی سے تعلق کی جو ڈور بندھی تھی وہ ٹوٹ گئی میرا نہیں خیال کہ تالیہ تم نے جو ہما ہم تینوں کے سر پہ دیکھا تھا وہ حکومت یا بادشاہی کی علامت تھا ہما پرندہ کچھ اور چیزوں کی علامت بھی ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں جنگل کے درخت خاموشی کھڑے تھے اور وہ ٹہنیوں کے جھولے پہ سکڑ کے لیٹیا آسمان کو دیکھ رہی تھی چہرے پہ سرخ مٹی ہنوز لگی تھی آنکھیں ویران تھیں ہم سولہ جولائی کی رات دروازہ پار کر کے آئے تھے کل بیس جولائی شروع ہو جائے گی ان دونوں کے بستر دور بنے تھے مگر وہ اس کی آواز سن سکتے تھے فاتح بستر پہ نہیں تھا پتھروں پہ بیٹھا بٹوا کھولے دیکھ رہا تھا کسی نے تالیہ کو جواب نہیں دیا ہر روز چل چل کے گرمی اور حب سے توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی بیس جولائی کو میری سالگرہ ہوتی ہے جو یتیم خانے میں لکھوائی گئی تھی وہ دونوں خاموش رہے وہ اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی مگر میری طرح میری سالگرہ بھی جالی ہی ہوگی ایک آنسو آنکھ سے نکلا کن پٹی پہ بہتا نیچے ٹپکا اور جنگل کے فرش پہ جا گرا وہ دونوں خاموش رہے درخت خاموش رہے دور پتھروں اور غاروں میں چھپے سانپ بچھو خاموش رہے ہما صرف خوش بختی یا حکومت کی علامت نہیں ہوتا یہ اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لینے والا پرندہ ہے ہے یہ ری برتھ کی علامت نئی زندگی کا نشان نئی دنیا نئے زمانے میں ایک دوسری زندگی کی پیش گوئی اونچے درختوں کے پتوں سے چھن کی آتی روشنی نے جنگل کو منور کر رکھا تھا وہ تینوں قطار میں چلتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے اب سامنے سیدھی زمین شروع ہو گئی تھی درخت اتنے زیادہ اور قریب قریب اگے تھے کہ چند میٹر سے آگے کیا ہے دکھائی نہ دیتا تھا وہ نڈھال سی چل رہی تھی ڈنڈا زمین پہ مارتی بے جان قدم اٹھاتی ایڈم کیا ہم ان پودوں سے کچھ کھا سکتے ہیں فاتح سب سے آگے چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا نہیں سر ان پودوں میں سفید اور پیلی بیریز ہیں یہ زہریلے ہوں گے اور مشروم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اکثر زہریلے ہوتے ہیں وہ بڑی سمجھداری سے بتاتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا تنک کے کے اس کی پشت کو دیکھتے چل رہی تھی اور یہ ان پودوں پتے بہت چمکیلے ہیں سر یہ بھی زہریلے ہیں اور یہ والا میں نے اس لیے نہیں توڑا کیونکہ اس کے کے پتے تین تین گروپ میں ہیں جن پودوں کے پتے تین تین کے گروپ میں ہیں وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے اور یہ والے جو اس طرف ہیں وہ اشارہ کر کے بتا رہا تھا یہ پہلے بھی گزرے تھے ان سے بادام کی خوشبو آتی ہے اور یاد رکھیے گا کبھی بھی بادام کی خوشبو والے پودے سے کچھ نہیں کھاتے کیونکہ کیونکہ وہ زہریلا ہوتا ہے وہ تلخی سے پیچھے سے بولی ایڈم تمہارے اس جنگل میں کچھ ہے جو زہریلا نہ ہو ریلیکس کریں چیتالیہ ہم اس جنگل میں آپ کی وجہ سے وان فاتح نے گردن موڑی تو گڑبڑا کے بولا نہیں ہے ہم اپنی وجہ سے ہیں آواز دھیمی کر لی فاتح نے ایک تن بھی نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ جاتا مگر تالیہ مراد نے ایک دم اپنا بیگ پھینکا اور ان دونوں کے سامنے آئی اسے کہنے دے توانکو وہ سچ کہہ رہا ہے وہ درد سے چلائی تھی منہ پہ مٹی لگی تھی اور سنہری بال گول مول پونی میں باندھ رکھے تھے ٹراؤزر کے پانچے کیچڑ آلو تھے اور کمیز کے دامن پہ کانٹے لگے تھے تالیہ اس نے رسان سے پکارنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی آپ دونوں اس میں میری وجہ سے پھنسے ہیں میں ذمہ دار ہوں میں قصور وار ہوں ہم چار دن سے اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں ہم گراس ہوپر اسٹر مائٹ اور عجیب عجیب سے پودے کھا رہے ہیں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یہ میرے لالچ کا انجام ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہم اس سے میری وجہ سے پھنسے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے ایڈم خفیف سا ہوا چیتالیہ میرا یہ مطلب نہیں تھا میرے پاس پلان ہوتا تھا توانگ کو میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا مگر اب نہیں ہے کیونکہ میں چار دن سے گلٹی فیل کر رہی ہوں وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرتی گئی گردن جھکا دی اور بچوں کی طرح رونے لگی اب میرا ذہن بلینک ہو گیا ہے ساری تدبیریں سارے رستے کھو گئے ہیں داتن نے مجھے کتنا منع کیا مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی یہ میری سزا ہے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی وہ دونوں سامنے سے دیکھ رہے تھے میں کمزور اور تلخ نہیں تھی میں بہت بہادر اور مضبوط تھی میں ہر مسئلے کا حل نکال لیتی تھی مگر اب میرا دل اتنا بوجھل اتنا دکھی ہے کیونکہ میں نے آپ دونوں کی زندگی بھی خراب کر دی ہے اس کو بولنے دیجیے توانکو کو وہ سچ کہہ رہا ہے فاتح نے لکڑیوں کی گٹھی پرے پھینکی اور اس کے سامنے جھکا جیسے بڑا کسی بچے کے سامنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکتا ہے میک اے وش تالیا نے ہاتھ ہٹا کے بھیگے چہرے سے اسے دیکھا جی آج تمہاری سالگرہ ہے کوئی خواہش کرو وہ ڈب ڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی آنسو سرخ مٹی والے چہرے پہ نہروں کی صورت بہ رہے تھے تم بتاؤ تالیا تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے میں واپس کیل جانا چاہتی ہوں اور ایک اچھی زندگی ہوں وہ تمہاری ضرورت ہے میں خواہش پوچھ رہا ہوں خواہش اس نے آنکھیں بند کیے تو آنسو ابل کے گردن تک لڑکتے گئے اس نے آنکھیں کھولی میں ملاقہ کے ہوٹل فریج سے چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی تھی میں نے آپ کے گھر کے سامنے والے کیفے میں بھی ہاٹ چاکلیٹ آرڈر کر کے انچھوا چھوڑ دیا تھا مجھے چاکلیٹ کھانی ہے توانکو وہ پھر سے رونے لگی تھی اسے اپنی بے بسی پہ غصہ آ رہا تھا رحم بھی آ رہا تھا وہ اتنی کمزور کیسے پڑ سکتی تھی کتنی کیلریز ہو مجھے پرواہ نہیں مجھے بس بڑا سا چاکلیٹ کیک کھانا ہے اتنی اتنی ساری چاکلیٹ اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا وہ چند لمحے جھکے کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا قریب میں ایک موٹے تنے کا درخت لگا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کے ایک پھل توڑا جو سخت خول میں تھا دیکھ کے ہی طبیعت مقدر ہو جاتی تھی پھر فاتح نے اسے چاقو سے کاٹا اور اندر سے سفید گودا سا خنجر پہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا اس گودے میں سخت سخت بیج نظر آ رہے تھے تم تصور کرو یہ چاکلیٹ ہے تصور کرنے سے یہ واقعی تمہیں چاکلیٹ لگے گی اور تم اسے شکر کر کے کھا لو وہ دوستانہ انداز میں سفید شے بڑھائے ہوئے تھا جو دیکھنے سے ہی بد نظر لگتی تھی تالیا نے ہاتھ نہیں بڑھایا یاد ہے تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی مجھ پہ ایسا وقت آیا کہ میرے ساتھ ملے میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو تو تم اپنی پوری سچائی سے کہتی ہو کہ تم وہ ایک شخص ضرور ہوگی اس لیے کیونکہ تم مجھے اپنا لیڈر مانتی ہو اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو شکر کر کے کھا لو تالیہ نے ایسا بات میں سر ہلایا آنسو پونچھے اور کھڑے ہوتے ہوئے خنجر لے لیا پھر اس کودے کو اف تھوڑا سا منہ میں ڈالا اور بند ہونٹوں سے ذرا سا چبایا ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئی یہ یہ تو چاکلیٹ ہے اس نے بے یقینی سے اس گودے کو دیکھا خوشبو ذائقہ سب چاکلیٹ والا تھا ایسا لذیذ نرم مادہ جو منہ میں جاتے ہی گھل گیا تھا ہیپی برتھ ڈے تالیہ اور سالگرہ اسی دن ہوتی ہے جس دن ہم اسے مناتے ہیں وہ مسکرا کے کہتا آگے بڑھ گیا مگر یہ کیا تھا توانکو وان فاتح وہ حیران سی پکار رہی تھی مگر وہ آگے جا رہا تھا آپ ذرا سا صبر کر لیتی تو میں بتانے والا تھا چیتالیہ کہ میں ان زہریلے پودوں کو اس لیے نہیں ہاتھ لگا رہا کیونکہ سامنے کوکوا کا درخت ہے اس کا بیچ چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے مگر یہ گودا جو اس کے اندر ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے پھولوں جیسا میٹھا سر کو آپ سے زیادہ درختوں کی پہچان ہے ایڈم اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بولا وہ چند لمحے بے یقین رہی پھر اس کی آنکھوں میں خوشی اور کوئی انہونی کیفیت ابھری وہ دوڑ کے اس درخت کے پاس گئی وہ اونچا بڑا قدیم درخت اپنی شاخوں پہ ایسے ڈھیروں پھل لادے ہوئے تھا جانے اس میں اتنی توانائی کہاں سے آ گئی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بلی کی طرح شاخ پہ چڑھ گئی آگے جاتے فاتح کے قریب آتے ایڈم نے سرگوشی میں کہا چاکلیٹ حلق میں جاتی ہے تو دماغ میں وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں امید ہے چتالیہ کا موڈ اب اچھا ہو جائے گا تمہیں کیسے معلوم آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیا وہ خفگی مگر اعتماد سے کہتا آگے بڑھ گیا جہاں ایک ٹیلے پہ سرخ مٹی نظر آ رہی تھی اسے پوٹلی میں مزید وہ مچھر مار دوا بھرنی تھی تالیا ابھی تک درخت پہ چڑھی اپنی کمیز کے دامن میں وہ بہشتی اکٹھا کر رہی تھی مٹی سے اٹے چہرے پہ مسکراہٹ اور رونق واپس پلٹ رہی تھی دھوپ تیز ہو گئی تھی گرمی اور ہبس بڑھ گیا تھا وہ تینوں قریب قریب چلتے جا رہے تھے فاتح نے گھڑی دیکھی سورج ڈوبنے میں ابھی پون گھنٹہ ہے پھر آسمان کو دیکھ کے کچھ سوچنے لگا آپ کو کیسے پتا وہ چونکی اس نے پھٹے ہوئے کوٹ میں بہت سے کوکو کے پھل باندھ کے اٹھائے ہوئے تھے کیونکہ میں نے اپنی گھڑی صبح صادق پہ اندازے سے سیٹ کر لی تھی کیا تم لوگوں کی گھڑیاں ابھی تک ایل کے وقت کے مطابق ہیں ہم نے کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے توانگ کو وہ خفیف سا ہو کے بولی اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے شاید ہم اس جنگل سے نکلیں تو سامنے ملیشیا ہی ہو شاید ہم اپنے زمانے کی کسی جنگل میں کھوئے ہوں وہ اب مایوس نہیں تھا بس اس کی امید کسی اور طرح کی تھی فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا وہاں اونچائی پہ کچھ بلند درخت اگے تھے سنو لڑکی اس نے سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا تم کیٹ برگلر ہو نا بہت شکریہ یاد دلانے کے لیے اس کے ماتھے پہ بل سے پڑے یاد رکھو جو تمہیں معلوم ہے وہ تمہاری جان بچائے گا وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا وہ درخت دیکھ رہی ہو اس نے بارش میں بھیگتے اونچے درختوں کی طرف اشارہ کیا میرے خیال میں یہ اس جنگل کا سب سے بلند ترین مقام ہے تمہیں دیواروں پہ چڑھنے کی عادت ہوگی بارش تھمے تو تم اس درخت پہ چڑھ کے وہ اوپر اس کی چوٹی تک جاؤ گی اور وہاں سے تمہیں دور دور تک کا سارا علاقہ دکھائی دے گا اوکے مگر مجھے کیا کرنا ہوگا تمہیں دیکھنا ہوگا کہ جنگل سے نکلنے کا قریبی راستہ کون سا ہے میدانی علاقے کس طرف ہیں کوئی انسان آس پاس ہے یا نہیں پھر ہم اسی سمت میں سفر کریں گے اور اگر ہر طرف درخت ہی درخت ہوئے تو تو آپ یہ دیکھیے گا چیتالیہ کہ آس پاس کوئی جنگل ہے یا نہیں ہم جنگل کی طرف چلے جائیں گے عقل مند ہم پہلے ہی جنگل میں کھڑے ہیں یہ جنگل نہیں ہے کہ ہم اس کو جنگل کہہ رہے ہیں یہ رین فارسٹ ہے بعض دفعہ بڑے بڑے جنگلوں کے درمیان چند میل کا علاقہ رین فارسٹ بنا ہوتا ہے ایڈم رسان سے سمجھا رہا تھا اگر ہم کسی جنگل میں نکل جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا وہاں پہ جانور اور پرندے ہوں گے جن کا ہم شکار کر سکتے ہیں اور پھل بھی ہوں گے آسمان بھی نظر آئے گا اچھا بس کرو ایسے بولتے جا رہے ہو جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے میں نے کتنے کام کیے ہیں زندگی میں ہاں اور مجھے شکار کرنا بھی آتا ہے آپ کے والد شکاری جو تھے اور لکڑ ہارے بھی میں پچھلی زندگی میں بھی غریب تھی اور نئی زندگی میں بھی ایک عرصہ غریب رہی ہاؤ فنی وہ تینوں درختوں کے ساتھ کھڑے تھے اور بارش آس پاس برسے جا رہی تھی تالیاں مکمل طور پہ بھیگ چکی تھی مگر اب بارش سے فرق پڑنا ختم ہو گیا تھا وہ تھمی تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے مگر وہ وہیں رکی رہی بالکل طاقت جامد تالیاں فاتح نے پلٹ کے پکارا تو وہ چونکی کیا ہوا اس نے غور سے لڑکی کا چہرہ دیکھا یوں لگتا تھا وہ ابھی نیند سے جاگی ہے میں نے دیکھا وہ میرے گاؤں کے لوگوں کو پکڑ رہے تھے وہ کسی اور کیفیت میں تھی وہ تیزی سے اس کے قریب آیا کیا دیکھا تم نے مجھے بتاؤ وہ سپاہی میرے گاؤں سے پمبورو کو چن چن کے گرفتار کر رہے تھے وہ ان کو قید میں ڈال کے مار دیں گے اب وہ میرے گھر آ رہے تھے وہ میرے بابا کو بھی پکڑ کے لے گئے اسی لیے میں نے چابی اٹھائی وہ چونک گئی میرے بابا نے مجھے نہیں بھیجا وہ تو قید میں ڈال دیے گئے ہیں میں خود گئی تھی دروازے کے پاس تاکہ مدد لے کر آؤں اور اپنے گاؤں والوں کو قید میں مرنے سے بچاؤں اس نے نڈھال سے انداز میں اپنا سر تنے کی پشت سے ٹکا دیا کس کی قید سے کیا تم نے کچھ سنا کہ تمہارے بابا کو کس نے قید کیا ہے تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ حیران سی لگ رہی تھی وہ بندہارا اور شہزادی کے سپاہی تھے شہزادی تاشا کے لمحے بھر کو جنگل میں سکوت چھا گیا چڑیوں کی آوازیں بھی پس منظر میں چلی گئی شہزادی تاشا کے سپاہی وان فاتح رامزل بالکل ساکت ہو گیا تھا تالیا نے سر ہلایا وہ سب کہہ رہے تھے کہ شہزادی ظالم ہے اس نے سارے گاؤں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے سوری کو شہزادی تاشا اتنی حسین تو ہے جتنی وہ تاریخی کتابوں میں بتائی جاتی ہے اور اس دن میں نے خواب میں اس کو مجسمہ بناتے دیکھا تھا بلا شبہ وہ بہت حسین لگتی تھی لیکن وہ نہ اتنی رحم دل ہے نہ ہی اتنی اچھی جتنا آپ اس کو سمجھتے تھے اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی شہزادی تاشا ذمہ دار ہے میرے گاؤں اور میری تباہی کی خدا کی قسم میں اسے نہیں چھوڑوں گی اس نے مجھ سے میرے سارے خواب لے لیے ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس کے بارے میں یوں ہی کہہ رہے ہوں شاید وہ اتنی بری نہ ہو وہ فوراً مدافعانہ انداز میں بولا تھا مگر تالیہ کی آنکھوں میں کچھ سلگنے لگا تھا شہزادی کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب وہ ذمہ دار ہے سب کی اس نے میرے باپا کو قید میں ڈالا ہوا ہے چار دن پہلے میں اس دنیا سے گئی تھی یہاں وقت نہیں گزرا چار دن سے میرے باپا اس کی قید میں ہے خدا کی قسم میں اس کو نہیں چھوڑوں گی پھر اس نے کلائی اوپر کی اور آستین تلے چھپی کھڑی باہر نکالی مجھے بتائیے یہاں کیا وقت مجھے وقت کے سارے حساب کتاب ابھی سے طے کرنے ہیں اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی اور آواز رندھ رہی تھی بارش ایک دفعہ پھر سے سلطنت ملاقہ کے اس جنگل پہ برسنے لگی تھی